ایک گدھے کی آتم کتھا کرشن چندر مہان میں نہ تو کوئی سادھو سنیاسی ہوں نہ کوئی مہاتما دھرماتما نہ شری ایک سو آٹھ سوامی گہم گہمانند کا چیلا نہ جڑی بوٹیوں والا صوفی گرومکھ سنگھ مجھے ہوں نہ میں وید ہوں نہ کوئی ڈاکٹر نہ کوئی فلم سٹار ہوں نہ راجنیتیج میں تو کیول ایک گدھا ہوں جسے بچپن کے دشکرموں کے کارن سماچار پتر پڑھنے کا گھاتک روگ لگ گیا تھا ہوتے ہوتے یہ روگ یہاں تک بڑھا کہ میں نے اینٹیں ڈھونے کا کام چھوڑ کر کیول سماچار پتر پڑھنا آرمبھ کر دیا ان دنوں میرا مالک دھپو کمہار تھا جو بارہ بنکی میں رہتا تھا وہیں جہاں کے گدھے بہت پرسدھ ہیں اور سید کرامت علی شاہ بار ایٹلا کی کوٹھی پر اینٹیں ڈھونے کا کام کرتا تھا سید کرامت علی شاہ لکھنؤ کے ایک مانے ہوئے بیرسٹر تھے اور اپنے پیترک نگر بارہ بنکی میں ایک عالی شان کوٹھی سوئم اپنی نگرانی میں بنوا رہے تھے سید صاحب کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا اس لیے اپنی کوٹھی کا جو بھاگ انہوں نے سب سے پہلے بنوایا وہ ان کی لائبریری کا ہال تتھا ریڈنگ روم تھا جس میں وہ پراتہ کال آ کر بیٹھ جاتے وہ باہر برآمدے میں کرسی ڈال کر سماچار پتر پڑھتے اور اینٹیں ڈھونے والوں کی نگرانی بھی کرتے رہتے انہی دنوں مجھے سماچار پڑھنے کا چسکا پڑا ہوتا ادھکتر یوں تھا کہ ادھر میں نے ایک اٹھتی ہوئی دیوار کی نی... کے نیچے اینٹیں پھینکی ادھر بھاگتا ہوا ریڈنگ روم کی اور چلا گیا بیرسٹر صاحب سماچار پر... پتر پڑھنے میں اتنے لین ہوتے تھے کہ انہیں میرے آنے کی خبر تک نہ ہوتی اور میں ان کے پیچھے کھڑا ہو کر سماچار پتر کا ادھین شروع کر دیتا بڑھتے بڑھتے یہ شوق یہاں تک بڑھا کہ بہدا میں بیرسٹر صاحب کے پہلے ہی سماچار پتر پڑھنے پہنچ جاتا بلکہ پرا ایسا بھی ہوا کہ پتر کا پہلا پنا میں پڑھ رہا ہوں اور وہ سنیما اور وگیاپنوں والا پنا ملاحظہ فرما رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں اوہ ایڈن آئیجن ہاور بولگانن پھر ملاقات کریں گے اور وہ کہہ رہے ہیں آہا حضرت گنج میں دلیپ کمار اور نمی کی نئی فلم آ رہی ہے میں کہہ رہا ہوں سکندریا میں ہوائی درگھٹنا میں بارہ مسافر مر گئے اور وہ کہہ رہے ہیں باپ رے باپ سونے کا بھاؤ پھر چڑھ گیا ہے بس اسی پرکار ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہتا یہاں تک کہ میرا مالک اینٹیں گن کر اور مستری کے حوالے کر کے واپس آ جاتا اور میری پیٹھ پر زور سے کوڑا مار کر مجھے پھر اینٹیں ڈھونے کے لیے لے جاتا لیکن بیرسٹر صاحب مجھے کچھ نہ کہتے دوسرے پھیرے میں جب میں واپس آتا تو وہ سوئم پتر کا اگلا پنہ اٹھا کر مجھے دے دیتے اور یدی میں پورا پڑھ چکا ہوتا تو بھیتر لائبریری سے کوئی پستک نکلا نکال آتے اور زور زور سے پڑھنا شروع کر دیتے میں جو پڑھنا اور بولنا سیکھا ہوں تو اس میں سید صاحب کا ہی چمتکار سمجھیے یا ان کی کرپا درشٹی کیونکہ سید صاحب کو سماچار پتر پڑھتے ہوئے خبروں پر بحث کرنے اور پستکوں کو اونچے سور میں پڑھنے اور پڑھتے ہوئے ان پر ٹپنی کرنے کی بری عادت تھی یہاں جس استھان پر وہ اپنی کوٹھی بنوا رہے تھے انہیں کوئی ایسا ویکتی نہ ملا جس سے وہ بحث کر سکتے یہاں پرتیک ویکتی اپنے اپنے کام میں ویست تھا بس میں ایک گدھا انہیں ملا پرنتو اس میں انہیں کوئی آپتی نہیں تھی واستو میں وہ کیول بات چیت کرنا چاہتے تھے کسی سے اپنے من کی باتیں کرنا چاہتے تھے سید صاحب میرے پرتی بڑا سنہ پرکٹ کرتے تھے اور اکثر کہا کرتے تھے افسوس تم گدھے ہو اگر آدمی کے بچے ہوتے تو میں تمہیں اپنا بیٹا بنا لیتا سید صاحب کی کوئی سنتان نہ تھی خیر صاحب کرنی بھگوان کی یہ ہوئی کہ ایک دن سید کرامت علی شاہ کی کوٹھی تیار ہو گئی اور میرے مالک کو اور مجھے بھی وہاں کے کام سے چھٹی مل گئی پھر اسی رات دھبو کمہار نے تاڑی پی کر مجھے ڈنڈے سے خوب پیٹا گھر سے باہر نکال دیا اور کھانے کے لیے کھانس تک نہ دی میرا دوش یہ بتایا کہ میں اینٹیں کم ڈھوتا تھا اور سماچار پتر زیادہ پڑھتا تھا اور کہا کہ مجھے اینٹیں ڈھونے والا گدھا چاہیے سماچار پتر پڑھنے والا نہیں رات بھر بھوکھا پیاسا میں دھبو کمہار کے گھر کے باہر شیت میں ٹھٹھرتا رہا میں نے نشچے کر لیا کہ دن نکلتے ہی سید کرامت علی شاہ کی کوٹھی پر جاؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ اینٹیں ڈھونے پر نہیں تو پستکیں ڈھونے پر ہی مجھے نوکر رکھ لیجیے شیکسپیئر سے لے کر بے ڈھب بھوکھی تک کی میں نے پرتیک کتاب پڑھی ہے اور جو کچھ میں ان لیکھکوں کے سمبند میں جانتا ہوں وہ کوئی دوسرا گدھا نہیں جان سکتا مجھے پوری آشا تھی کہ سید صاحب ترنت مجھے رکھ لیں گے لیکن بھاگیہ کی بات دیکھیے کہ جب سید صاحب کی کوٹھی پر پہنچا تو معلوم ہوا راتوں رات کوٹھی پر فسادیوں نے حملہ کیا اور سید کرامت علی شاہ کو اپنی اس جان بچا کر پاکستان بھاگنا پڑا فسادیوں میں لاہور کے گنڈا سنگھ پھل وکریتا بھی تھے جن کی لاہوری دروازے کے باہر پھلوں کی بڑی دکان اور ماڈل ٹاؤن میں ایک عالی شان کوٹھی تھی اسی حساب سے ایک عالی شان کوٹھی انہیں یہاں بھی ملنی چاہیے تھی سو بھگوان کی کرپا سے انہیں سید کرامت علی شاہ کی نئی بنی بنائی کوٹھی مل گئی جب میں وہاں پہنچا تو گنڈا سنگھ لائبریری کی سبھی پستکیں ایک ایک کر کے باہر پھینک رہے تھے اور لائبریری کو پھلوں سے بھر رہے تھے یہ شیکسپیئر کا سیٹ سیٹ گیا اور تربوزوں کا ٹوکرا بھیتر یہ غالب کے دیوان باہر پھینکے گئے اور ملیح آباد کے آم بھیتر رکھے گئے یہ خلل زبران گئے اور خربوزے آئے تھوڑے سمے کے بعد ساری پستکیں باہر تھیں اور سارے پھل بھیتر افلاطون کے استھان پر آلو بخارے سکرات کی جگہ سیتا پھل جوش کے جوش کے استھان پر جامن مومن کے استھان پر موسمبی شیلی کے استھان پر شہتوت اور کیٹس کے استھان پر ککڑیاں بکرات کے استھان پر بادام کرشن چندر کے استھان پر کیلے اور احمد کے استھان پر نیمبو بھرے ہوئے تھے پستکوں کی یہ درگت دیکھ کر میری آنکھوں میں تو آنسو آ گئے اتنے میں گنڈا سنگھ اپنے پھلوں کی لائبریری سے باہر نکل آئے اور ایک نوکر سے کہنے لگے اس گدھے کی پیٹھ پر ساری پستکیں لاد دو اور یدی ایک پھیرے میں نہ آئے تو آٹھ دس پھیرے کر کے ساری پستکیں لاری میں بھر کر لکھنؤ لے جاؤ اور نخاس میں بیچ ڈالو سو گنڈا سنگھ کے نوکر نے ایسا ہی کیا میں دن بھر پستکیں لاد لاد کر لاری تک پہنچاتا رہا اور پھر جب شام ہو گئی تو انتم پستکیں بھی لاری میں پہنچ گئی تب کہیں گنڈا سنگھ کے نوکر نے مجھے چھوڑا میری پیٹھ پر اس نے زور کا ایک کوڑا جمایا اور مجھے لات مار کر وہاں سے بھگا دیا میں نے سوچا جس شہر میں پستکوں اور مہا پنڈتوں کا ایسا انادر ہوتا ہے وہاں رہنا ٹھیک نہیں اس لیے میں نے وہاں سے پرستھان کا سنکلپ کر لیا اپنے شہر کے در و دیوار پر حسرت بھری نگاہ ڈالی گھاس کے دو چار تن کے توڑ کر منہ میں رکھے اور دلی کی اور چل پڑا سوچا دلی سوتنتر بھارت کی راجدھانی ہے اور کلا ودیا راجیہ تتھا راجنیتی کا کیندر بھی وہاں پر تو کسی نہ کسی پرکار گزارا ہو ہی جائے گا کرنا پرستھان گدھے کا بارہ بنکی سے اور جانا دلی تتھا ورنن اس سندر نگری کا ان دنوں دلی چلو کا نعرہ پرتیک چھوٹے بڑے ویکتی کی زبان پر تھا اور ایک طرح سے میں بھی اسی نعرے سے پربھاوت ہو کر دلی جا رہا تھا پرنتو یہ نہیں معلوم تھا کہ راستے میں کیا وپتی آئے گی راستے میں ایک استھان پر میں نے دیکھا کہ ایک مسلمان بڑھئی شرعی داڑھی رکھے ہوئے ایک چھوٹی سی گٹری بغل میں دبائے ایک چھوٹے سے گاؤں سے بھاگ کر سڑک پر آ رہا تھا میں نے سہانوبھوتی پرکٹ کرتے ہوئے اسے اپنی پیٹھ پر سوار کر لیا اور تیز قدموں سے چلنے لگا تاکہ اس گاؤں کے فسادی اس کا پیچھا نہ کر سکے میں بہت آگے نکل آیا اور من ہی من بہت پرسن ہوا کہ چلو میرے کارن ایک نردوش کی جان بچ گئی اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ بہت سے فسادی راستہ رو کے کھڑے ہوئے ہیں ایک فسادی نے ہماری اور دیکھ کر کہا دیکھو اس بدماش مسلمان کو نہ جانے کس بیچارے ہندو کا گدھا چرائے لیے جا رہا ہے مسلمان بڑھائی نے اپنی جان بچانے کے لیے بہت کچھ کہا مگر کسی نے ایک نہ سنی اس اسے فسادیوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا مجھے ایک فسادی نے باندھ لیا اور اپنے گھر کی اور لے چلا جب ہم آگے بڑھے تو راستے میں مسلمانوں کے کچھ گاؤں پڑتے تھے یہاں پر کچھ ایک دوسری اور کے دوسری اور کے فسادی آگے بڑھے ایک نے کہا دیکھا یہ بیچارہ گدھا کسی مسلمان کا معلوم ہوتا ہے جسے وہ ہندو فسادی گھیرے لیے جا رہا ہے اس بیچارے نے بھی اپنی جان بچانے کے لیے بہت کچھ کہا لیکن کسی نے یہ ایک نہ سنی اور اس کا صفایا ہو گیا اور میں ایک مولوی صاحب کے حصے میں آیا جو مجھے اسی رسی سے پکڑ کر اپنی مسجد کی اور لے چلے راستے میں میں نے مولوی صاحب کے آگے بہت کی میں حضرت مجھے چھوڑ دیجئے مولوی یہ کیسے ہو سکتا ہے تم مال غنیمت ہو حضور مال غنیمت نہیں ہوں غنیمت ہے کہ میں گدھا ہوں ورنہ اب تک مارا گیا ہوتا مولوی اچھا یہ بتاؤ تم ہندو ہو یا مسلمان پھر ہم فیصلہ کریں گے حضور نہ میں ہندو ہوں نہ میں مسلمان میں تو بس ایک گدھا ہوں اور گدھے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا مولوی میرے سوال کا ٹھیک ٹھیک جواب دو جی میں ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں ایک مسلمان یا ہندو تو گدھا ہو سکتا ہے لیکن ایک گدھا مسلمان یا ہندو نہیں ہو سکتا مولوی تو تو بہت بدماش معلوم ہوتا ہے ہم گھر جا کر تجھے ٹھیک کریں گے مولوی صاحب نے مجھے مسجد کے باہر ایک کھوٹے سے باندھ دیا اور سوئم بھیتر چلے گئے میں نے موقع غنیمت جانا اور رسی توڑ کر وہاں سے نکل بھاگا ایسا بھاگا ایسا بھاگا کہ میلوں تک پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اب میں نے یہ نشچے کر لیا کہ ان سنکیرن ہردے ویکتوں کے جھگڑے سے ایک گدھے کا کیا سمبند اب میں نہ کسی ہندو کی سہایتا کروں گا نہ مسلمان کی سو اب میں دن بھر کسی وکش کی گھنی چھایا میں پڑا رہتا یا کسی جنگل یا میدان میں گھاس چڑھتا اور رات ہونے پر اپنی یاترا شروع کر دیتا اس پرکار چلتے چلتے بڑی مشکل سے کہیں چھ سات مہینوں بعد میں دلی پہنچا دلی کے بھوگول کا ورنن سنکشپت روپ سے کرتا ہوں تاکہ دلی آنے والے یاتری میری جانکاری سے پریاپت لابھ اٹھا سکیں اور دھوکہ نہ کھائیں تو یہ ہے دلی کا بھوگول اس کے پورو میں شرانارتھی پشچم میں شرانارتھی دکشن میں شرانتھی اور اتر میں شرانتھی بستے ہیں بیچ میں بھارت کی راجدھانی ہے اور اس میں استھان استھان پر سنیما کے اترکت نپنسکتا کی وبھن اوشدوں اور شکتی وردھک گولیوں کے وگیاپن لگے ہوئے ہیں جس سے یہاں کی سبھیتا اور سنسکرتی کی مہانتا کا انوبھو ہوتا ہے ایک بار میں چاندنی چوک سے گزر رہا تھا کہ میں نے ایک سندر یوتی کو دیکھا جو تانگے میں بیٹھی پائے دان پر پاؤں رکھے اپنی سندرتا کے نشے میں ڈوبی چلی جا رہی تھی اور پائے دان پر وگیاپن چپکا ہوا تھا اصلی شکتی وردھک گولی اندر سنگھ جلیبی والے سے خریدیے میں اس درشیہ کے تیکھے ویگ سے پربھاوت ہوئے بنا نہ رہ سکا اور بیچ چاندنی چوک میں کھڑا ہو کر کہہ کہا لگانے لگا لوگ راہ چلتے چلتے رک گئے اور ایک گدھے کو بیچ سڑک میں کہکہ لگاتے دیکھ کر ہنسنے لگے وہ بیچارے میری دھرشٹ آواز پر ہنس رہے تھے اور میں ان کی دھشٹ سبھیتا پر کہکہ لگا رہا تھا اتنے میں ایک پولیس کا سنتری آیا اور مجھے ڈنڈا مار کر ٹاؤن ہال کی طرف ڈھکیل دیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ کبھی کبھی گدھے بھی انسانوں پر ہنس سکتے ہیں دلی میں آنے والوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دلی میں پرویش کرنے کے بہت سے دروازے ہیں دلی دروازہ اجمیری دروازہ ترکمان دروازہ اتیادی اتیادی پرنتو آپ دلی میں ان میں سے کسی بھی دروازے کے راستے بھیتر نہیں آ سکتے کیونکہ ان دروازوں کے بھیتر اکثر گائیں بھینسیں اور بیل بیٹھے رہتے ہیں یا پھر پولیس والے چارپائیاں بچھائے اونگتے رہتے ہیں ہاں ان دروازوں کے بائیں دائیں بہت سی سڑکیں بنی ہوئی ہیں جن پر چل کر آپ دلی میں پرویش کر سکتے ہیں انگریزوں نے دلی میں بھی ایک انڈیا گیٹ بنایا ہے لیکن اس لیکن اس گیٹ میں سے گزرنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے دروازے کے ارد گرد ہو کر جانا پڑتا ہے سمبھو ہے کہ دلی کے گھروں میں بھی تھوڑے دنوں میں ایسے دروازے لگ جائیں پھر لوگ کھڑکیوں میں سے کود کر گھروں میں پرویش کیا کریں گے دلی میں نئی دلی ہے اور نئی دلی میں کناٹ پلیس کناٹ پلیس بڑی سندر جگہ ہے شام کے سمے میں نے دیکھا کہ لوگ لوہے لوہے کے گدھوں پر سوار ہو کر اس کی گول سڑکوں پر گھوم رہے ہیں یہ لوہے کا گدھا ہم سے تیز بھاگ سکتا ہے پرنتو ہماری طرح آواز نہیں نکال سکتا یہاں پر میں نے بہت سے لوگوں کو بھیڑ کی کھال کے بالوں کے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا ہے استریاں اپنے منہ اور ناخون رنگتی ہیں اپنے بالوں کو اس پرکار اونچا کر کے باندھتی ہیں کہ دور سے وہ بالکل گدھے کے کان معلوم ہوتے ہیں ارتھات ان کو گدھا بننے کا کتنا شوق ہے یہ آج معلوم ہوا کناٹ پلیس سے ٹہلتا ہوا میں انڈیا گیٹ چلا گیا یہاں چاروں اور بڑی سندر گھاس بچھی تھی اور اس کی تو تھی میں دو تین دن سے بھوکھا تھا بڑے مزے سے منہ مار مار کر چرنے لگا اتنے میں ایک زور کا ڈنڈا میری پیٹ پر پڑا میں نے گھبرا کر دیکھا ایک پولیس کا سپاہی کرودھ میں کہہ رہا تھا یہ کمبخت گدھا یہاں کیسے گھسایا میں نے پلٹ کر کہا کیوں بھائی گدھوں کو نئی دلی میں آنے کی منائی ہے مجھے بولتا دیکھ کر وہ سٹ پٹا گیا شاید اس نے آج تک کسی گدھے کو بولتا نہیں سنا تھا پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری اور دیکھنے لگا تھوڑی دیر بعد جب اس کا آشچر کچھ کم ہوا تو مجھے رسی سے کھینچ کر تھانے لے گیا تھانے میں لے جا کر اس نے مجھے ہیڈ کانسٹیبل کے سامنے کھڑا کر دیا ہیڈ کانسٹیبل نے بڑے آشچر سے اس کی اور دیکھ کر کہا اسے یہاں کیوں لائے ہو رام سنگھ رام سنگھ نے کہا حضور یہ ایک گدھا ہے گدھا تو ہے یہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں مگر تم اسے یہاں کیوں لائے ہو حضور یہ انڈیا گیٹ پر گھاس چر رہا تھا ارے گھاس چر رہا تھا تو کیا ہوا تمہاری بدھی تو کہیں گھاس چرنے نہیں چلی گئی اس بے جبان جانور کو تھانے میں لانے کی کیا ضرورت تھی لے جا کر کانجی ہاؤس میں بند کر دیتے رام سنگھ نے رکتے رکتے میری اور وجے درشٹی سے دیکھ کر کہا حضور یہ بے جبان نہیں ہے یہ بولتا ہے اب تو ہیڈ کانسٹیبل صاحب بہت حیران ہوئے لیکن ایک انہیں وشواس نہ آیا وہ بولے رام سنگھ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نہیں یہ بالکل ٹھیک کہتا ہے ہیڈ کانسٹیبل صاحب میں نے دھیرے سے سر ہلا کر کہا ہیڈ کانسٹیبل اپنی سیٹ پر سے اچھلا مانو اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو واستو میں اس کا آشچر انوچت بھی نہیں تھا کیونکہ نئی دلی میں تو ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو انسان ہو کر گدھوں کی طرح باتیں کرتے ہو لیکن ایک ایسا گدھا جو گدھا ہو کر انسانوں کی سی بات کرے ہیڈ کانسٹیبل نے آج تک دیکھا نہ سنا تھا اس لیے بےچارا چکرا گیا اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے آخر سوچ کر اس نے روز نامچا کھولا اور رپٹ درج کرنے لگا اس نے مجھ سے پوچھا تمہارا نام گدھا باپ کا نام گدھا دادا کا نام گدھا یہ کیا بکواس ہے ہیڈ کانسٹیبل نے کروت پورک کہا سب کا ایک ہی نام کیسے ہو سکتا ہے اب مجھے دیکھو میرا نام جیوتی سنگھ ہے میرے باپ کا نام پیارے لال تھا میرے دادا کا نام جیون داس تھا ہمارے یہاں نام بدلتے رہتے ہیں تم ضرور جھوٹ بولتے ہو جیوتی سنگھ مجھے سندے کی نظروں سے دیکھنے لگا میں نے کہا حضور میں جھوٹ نہیں بولتا سچ کہتا ہوں ہمارے یہاں نام نہیں بدلتے جو باپ کا نام ہوتا ہے وہی بیٹے کا وہی پوتے کا اس سے کیا لابھ جتی سنگھ نے پوچھا اس سے ونشاولی ملانے میں سویدھا ہوتی ہے ادار کیا آپ مجھے اپنے پردادا کا نام بتا سکتے ہیں میں نے جوتی سنگھ سے پوچھا نہیں جوتی سنگھ نے افسوس پرکٹ کیا مگر میں بتا سکتا ہوں آپ کے یہاں وہ آدمی بڑا خاندانی سمجھا جاتا ہے جو آج سے چار سو چھ سو سولہ سو سال پہلے کے اپنے پورکھوں کا نام بتا سکے دیکھیے میں آپ کو آج سے سولہ سو کیا سولہ لاکھ سال پہلے کے اپنے پرکھے کا نام بتا سکتا ہوں شری گدھا بولیے پھر کیا ہم گدھے آپ سے بہتر خاندان کے ہوئے کہ نہیں جیوتی سنگھ نے بڑے دھیان سے میری طرف دیکھا اس کا سندے اور بڑھ گیا اس نے دھیرے سے رام سنگھ کے کان میں کانا پھوسی کرتے ہوئے کہا مجھے یہ شخص بڑا خطرناک معلوم ہوتا ہے ہو نہ ہو یہ کوئی ودیشی جاسوس ہے جو گدھے کے لباس میں نئی دلی کے چکر لگا رہا ہے رام سنگھ نے کہا حضور میں تو سمجھتا ہوں اس کی کھال اتروا کر دیکھنی چاہیے بھیتر سے خفیہ جاسوس نکل آئے گا پھر ہم اسے فوراً گرفتار کر لیں گے جوتی سنگھ نے کہا تم بالکل ٹھیک کہتے ہو لیکن اس کے لیے سب انسپیکٹر چانن رام کی آگیا لینا بہت ضروری ہے چلو اسے ان کے سامنے لے چلیں میرے کان میں بھی کچھ بھنک پڑ گئی تھی لیکن میں چپ رہا اور ان دونوں کے ساتھ بھیتر کے کمرے میں سب انسپیکٹر چانن رام کے سامنے چلا گیا چانن رام کی مونچھیں بچھو کے ڈنک کی طرح کھڑی تھیں اور اس کا چہرہ سرخ ہر سمے تم تمایا سا رہتا تھا چانن رام کو آج تک کسی نے ہنستے یا مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اس لیے لوگ اسے ایک یوگیہ پولیس افسر سمجھتے تھے چانن رام نے ان کی پوری بات سن کر میری اور گھور کر دیکھا اور کہا ہم تو تم پاکستان کے جاسوس ہو میں چپ رہا چانن رام نے زور سے میچ پر مکہ مار کر کہا سمجھ گیا تم روس کے ایجنٹ ہو میں پھر بھی چپ رہا چانن رام نے دانت پیستے ہوئے کہا کم بخت بدماش کمیونسٹ میں تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دوں گا ورنہ جلدی بتاؤ تم کون ہو یہ کہہ کر چانن رام مجھے مکوں لاتوں اور ٹھوکروں سے مارنے لگا مارتے مارتے وہ جب بالکل بےدم ہو گیا تو میں نے زور سے درد بھری آواز کی آواز کرتے ہی وہ رک گیا پہلے میری اور آشچر سے دیکھ کر اور اتنت زور سے جوتی سنگھ اور رام سنگھ کی اور دیکھ کر بولا ارے یہ تو بالکل گدھا ہے تم کہتے ہو کوئی ودیشی جاسوس ہے تم اس سے مذاق کرتے ہو میں ابھی تم کو ڈسمس کرتا ہوں رام سنگھ اور جیوتی سنگھ دونوں سے تھر تھر کانپنے لگے ہاتھ جوڑ کر بولے حضور اب یہ باہر کمرے میں بول رہا تھا صاف صاف بول رہا تھا اور بالکل انسانوں کی طرح بول رہا تھا تم نے سپنا دیکھا ہوگا یا کام کرتے کرتے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہوگا جاؤ اس گدھے کو میرے سامنے سے لے جاؤ اور کانجی ہاؤس میں بند کر دو اگر تین چار دن میں اس کا مالک نہ آئے تو اسے نیلام کر دینا میں خوشی خوشی باہر آ گیا میری چال کام کر گئی اگر میں بولتا تو یہ لوگ نشچے ہی میری کھال ادھیڑ کر دیکھتے کہ بھیتر کون ہے اس کے بعد تین چار دن تو کیا ایک ہفتے تک کوئی مالک نہ آیا پھر مجھے نیلام کر دیا گیا اب کے مجھے رامو دھوبی نے خرید لیا جو جمنا پار کرشن نگر میں رہتا تھا جانا جمنا پار رامو دھوبی کے گھر اور ملاقات کرنا گدھے کا میونسپل کمیٹی کے محرر سے رامو دھوبی کسی زمانے کسی زمانے میں محلہ سوئی والان میں رہتا تھا لیکن جب اس کے گراہک پاکستان جا بسے اور جو لوگ شیش رہ گئے وہ اتنے نردھن ہو گئے کہ سوئم اپنے ہاتھوں سے کپڑا دھونے لگے تو رامو دھوبی بھی وہاں سے نکل کر یہاں جمنا پار کرشن نگر میں آ بسا یہاں مجھے کڑا پریشرم کرنا پڑا رامو صبح اٹھتے ہی کپڑوں کی گٹھریاں میرے پیٹھ پر لاد کر چل دیتا اور جمنا کے کنارے پانی میں کھڑا ہو کر چھوا چھو شروع کر دیتا دوپہر کو اس کی پتنی کھانا لے کر آتی تھی میں دن بھر جمنا کے کنارے گھاس چڑھتا رہتا یا پل پر سے گزرتے لوگوں کو دیکھتا رہتا دن ڈھلے رامو پھر پیٹھ پر میری میری پیٹھ پر کپڑے لاد کر اور سوئم بھی سوار ہو کر واپس گھر چلا آتا مجھے کھوٹے میں باندھ کر میرے سامنے گھاس ڈال دیتا اور سوئم تھکا ہارا چار پائی پر پڑ جاتا صبح سے شام تک کچھ اسی پرکار سے جیون ویتیت ہوتا تھا ایک کھوٹے سے دوسرے تک گھر سے گھاٹ اور گھاٹ سے گھر تک بیچ میں نہ کوئی پستک آتی نہ کوئی سماچار پتر سنسار میں کیا ہو رہا ہے وگیان کسے کہتے ہیں سنیما کیا ہوتا ہے سبھیتا تتھا سنسکرتی نرتیہ تتھا سوندریہ ان سب باتوں سے میرا اور رامو کا جیون بالکل خالی تھا میں تو خیر ایک گدھا تھا لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ رامو اور اس کے گھر والے اور اس کے کمرے کے آس پاس رہنے والے لگ بھگ ایک سا جیون بالکل میرے جیسا جیون ویتیت کرتے تھے کتنے اچھے اچھے کپڑے ان لوگوں کے یہاں سے دھلنے کو آتے تھے سندر چھینٹے سکومل پھول دار کریپیں اور بادلوں کی طرح اڑتے ہوئے دوپٹے لیکن رامو کی پتنی یا اس کی بیٹی کے لیے ایک بھی ایسا کپڑا نہیں تھا شام کو جب جمنا سے لوٹتے تو پرتی دن سڑک کے کنارے ایک نئے بنے ہوئے سنیما کے باہر درشکوں کی بھیڑ دیکھتے لیکن رامو کیول سنیما کے سندر وگیاپنوں کو دیکھ کر اور ایک آہ بھر کر آگے بڑھ جاتا اس کا جی تو چاہتا تھا کہ پرتی دن سنیما دیکھے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے دھوبیوں کا بھی یہی جی چاہتا تھا لیکن جب وہ اپنی جیب میں اتنے پیسے دیکھتے کہ بھائی یا تو ٹکٹ آئے گا یا آٹا تو وہ وش ہو کر آٹا لے لیتے کبھی کبھی کوئی من چلا آٹا چھوڑ کر سنیما کا ٹکٹ خرید لیتا تو اس دن گھر میں بڑا ہنگامہ ہوتا تھا ایک بار رامو نے بھی ایسا ہی کیا تھا اس دن نہ کیول اس نے تاڑی پی بلکہ سنیما کا ٹکٹ بھی خرید لیا اور مجھے اپنے ایک تانگے والے متر کے حوالے کر کے بھیتر چلا گیا سنیما ہال کے باہر تین چار تانگے کھڑے تھے جن کے گھوڑے ہن ہنا کر ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے ایک گھوڑا جس کا رنگ مشکی تھا اور ماتھا سفید اور جو کسی پرائیویٹ تانگے کا گھوڑا تھا اور اس لیے ذرا ابھیمانی سا دکھائی دیتا تھا دوسرے تانگے کے گھوڑے سے کہہ رہا تھا میرا مالک ماردھاڑ کی فلمیں بہت پسند کرتا ہے ایسی فلم دیکھ کر جب باہر نکلتا ہے تو خوب زوروں سے تانگا چلانے لگتا ہے مجھے یاد ہے ایک بار سنیما سے واپس آتے ہوئے اس نے بھرے بازار میں مجھے سرپٹ دوڑانا شروع کر دیا جیسا کہ اس فلم میں دیکھا تھا کئی آدمی گھائل ہو گئے اور ایک بچہ اسپتال میں مر بھی گیا لیکن میرا مالک بہت امیر ہے کسی نہ کسی طرح اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ شراب کے نشے میں دھت تھا اس لیے کیول جرمانہ دے کر چھوٹ گیا دوسرا گھوڑا بولا میرے تانگے پر دو عورتیں آئی ہیں وہ کیول یہ دیکھنے آئی ہیں کہ مدھو بالا نے کون سے فیشن کے کپڑے پہنے ہیں بلکہ ایک عورت نے تو اپنے بٹوے میں سے پینسل اور کاغذ نکال کر دوسری عورت کو دکھایا کہ وہ کس طرح ہال میں اندر بیٹھے بیٹھے مدھوبالا کے نئے پہنا پہناوے کا نمونہ اتارے گی تیسرا گھوڑا بولا میرا مالک بڑا عزت دار ہے وہ ہفتے میں ایک دن یہاں اپنی پریمکا کو جو ایک غریب کپڑا رنگنے والے کی بیوی ہے سنیما دکھانے لاتا ہے اگر وہ چاہے تو اسے نئی دلی کے اچھے سے اچھے سنیما میں لے جا سکتا ہے مگر اسے اپنی عزت کا بہت خیال ہے میں نے جھجک کر کیونکہ وہ اونچی جاتی کے گھوڑے تھے نا مگر ذرا ساہس کر کے ان گھوڑوں کی بات چیت میں بھاگ لیتے ہوئے پوچھ ہی لیا کیوں جی یہ سنیما کیا ہوتا ہے میرا پرشن سن کر ان تینوں گھوڑوں نے بڑی گھرنا سے میری اور دیکھا جیسے کہنا چاہ رہے ہوں گدائی ہے نا آخر اس کے دوسرے ہی وہ تینوں ہن ہنا کر ہنس پڑے اور میرے پرشن کا اتر دیے بنا پھر اپنی باتوں میں لین ہو گئے مشکی گھوڑے نے گھنٹی کی آواز سن کر کہا انٹرول ہو رہا ہے شاید جب سنیما سماپت ہو گیا تو رامو دھوبی تاڑی کے نشے میں بے سدھ میری پیٹھ پر لدا ہوا اسی نئی فلم کے گیت گاتا ہوا جو ابھی ابھی اس نے دیکھی تھی گھر کی اور چل پڑا اس سے پہلے وہ مجھے گھر کا راستہ بتاتا تھا آج مجھے بتانا پڑا کئی بار تو رامو گرتے گرتے بچا آخر کسی نہ کسی طرح میں اسے سنبھال کر گھر لے گیا جہاں اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی پتنی نے اس کی خوب مرمت کی کیونکہ رامو کی فضول خرچی کے کارن آج گھر میں چولہا نہیں جلا اور بچے بھوک سے بلک بلک کر سو گئے تھے پتی پتنی میں خوب لڑائی ہوئی پتنی کہہ رہی تھی تم نے تاڑی کیوں پی سنیما کیوں دیکھا جانتے نہیں تھے یہ سب کچھ کرو گے تو گھر میں چولہا نہیں جلے گا اور رامو ہاتھ ہلا ہلا کر سر جھکا جھکا کر کہہ رہا تھا خوب جانتا تھا مگر مجبور تھا دماغ میں ہر روز کپڑے اس طرح چھوا چھو کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ کہ دماغ اس کے شور سے پھٹ جائے گا ایسے وقت میں تاڑی پینے کو جی چاہتا ہے تاکہ وہ شور سنائی نہ دے اور پھر سنیما کے ہر روز دیکھتا ہوں قسم لے لو قسم لے لو آج آج چھ مہینے بعد گیا ہوں وہ بھی بالکل بالکل مجبور ہو کر جی چاہتا تھا اس گندی گلی کے موریوں کی بو سونگتے سونگتے پریشان ہو گیا اس لیے وہاں چلا گیا کیا برا کیا وہاں ایک سندر گھر دیکھا سندر کپڑے سندر ناچ صاف ستھرے بچے عورتیں ایسی جو ہمارے محلے میں تو نظر ہی نہیں آتی رامو کی پتنی نے زور سے ایک تھپ جمائی منہ گھر بھر کو بھوکھا رکھ کر تماشا دیکھتا ہے رامو نے کہا میں بھی تو بھوکا ہوں سچ کہتا ہوں پیٹ کی بھوک بری بلا ہے لیکن کبھی کبھی کوئی دوسری بھوک بھی جاگ پڑتی ہے کہ رہا نہیں جاتا کیا ہوا جو دھوبی ہوں آخر ہوں تو انسان ہی پیٹ کی بھوک کے سوا اور بھی بھوک لگتی ہے ایسی کہ من بھیتر ہی بھیتر بھٹی کی طرح سلگنے لگتا ہے اس رات مجھے گھاس نہیں ملی مگر میں سوئم بھوکا رہ کر بھی سوچنے لگا کہ رامو ٹھیک کہتا ہے رامو کوئی میری طرح گدھا تو ہے نہیں جسے کیول کپڑے ڈھونے اور دو وقت کے چارے سے ہی کام ہو رامو آخر ایک انسان ہے جسے پیٹ کی بھوک کے اترکت اور بھی کئی پرکار کی بھوکوں سے واسطہ پڑتا ہے اچھے کپڑے کی بھوک سندر آکرتی دیکھنے کی بھوک سندر کتج دیکھنے کی بھوک کئی بار جمنا کے کنارے گھاس چرتے چرتے میں نے جمنا کے پانی میں سورج کے سونے کو گھلتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کے اسیم سوندر سے میں انمت بھی ہوا ہوں لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ٹھیک اسی سمے بیچارہ رامو گردن جھکائے کمر تک پانی میں ڈوبا ہوا اس کے سے ہو کپڑوں کو برابر کوٹ رہا ہے اور اسے بالکل نہیں معلوم کہ اس کے آس پاس سوندر کا کتنا بڑا بھنڈار لٹا جا رہا ہے میں ایک گدھا ہو کر اس سوندر سے پربھاوت ہو سکتا ہوں لیکن رامو ایک منشیہ ہو کر بھی اس سے آنندت نہیں ہو سکتا آشچر ہے اس جیون میں اس سماج میں آج بھی لاکھوں کروڑوں منشیوں کا جیون گدھوں سے بھی تچھ ہے اس رات مجھے سوئم بھوکھا رہ کر اس پرکار کے بہت سے خیال آئے لیکن اس کے بعد بہت دنوں تک وہاں ٹکنے کو نہ ملا ایسا نہیں کہ میں نے بنا جانے بوجھے وہاں سے بھاگ جانے کا پریتن کیا ہو حالانکہ وہاں مجھے بہت کشٹ تھا ایک تو یہ کہ سماچار پتر پڑھنے کو نہیں ملتا تھا کئی دنوں سے کسی پستک کی شکل تک نہ دیکھی تھی جمنا پار عام طور پر جن لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا وہ سوئم اتنے نردھن تھے کہ پستکیں نہیں خرید سکتے تھے بہت سے لوگ موڈ اور ان پڑھ تھے یہاں اکثر گالی گلوت جھگڑا آدھی ہوتا ہی رہتا تھا دھوبیوں کے محلے میں جہاں میں رہتا تھا پرتی دن پرتی دن کسی نہ کسی بات پر لڑائی ہوتی تھی کرود دھوبی کے گدھے پر اترتا تھا یا پھر ان کے بیوی بچوں پر دوش کس کا ہوتا تھا شاید ان پرستھتیوں کا جنہوں نے اچھے بھلے منشیہ کو پشو بنا دیا تھا اب آپ پرست کو تو ڈنڈے سے پیٹ نہیں سکتے یہ تو ہنسا ہوگی تو چلیے گھر کو چلیں اور گدھے کو ہی پیٹ لیں قانون آپ کو اس کی آگیا دیتا ہے رامو کے یہاں پرت ہے مجھ جیسے پڑھے لکھے گدھے کو بہت سے کشٹ جھیلنے پڑے پھر بھی میں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا کیونکہ رامو ایک دیانت دار دھوبی تھا صبح سے شام تک گھر چلانے کے لیے ہر سمبھو پریتن کرتا تھا ایسے ویکتی کا ساتھ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا تھا مگر کرنی بھگوان کی یہ ہوئی کہ ایک دن رامو جمنا میں کپڑے دھو رہا تھا ایک مگر مچھ نے اس کی ٹانگ کھینچ لی رامو نے اپنے آپ کو چھوڑانے کی بہت کوشش کی دوپہر کا سمے تھا پل کے اوپر سے سینکڑوں مسافر گزر رہے تھے ایک ریل گاڑی گزر رہی تھی پولیس کے سنتری بھی پل کے ناکے پر کھڑے تھے رامو نے بہ تیرا شور مچایا لیکن مگر مچھ نے ایک نہ سنی وہ رامو کو گھسیٹ کر گہرے پانی میں لے گیا رامو کے گراہکوں کو رامو کے مرنے کا افسوس تو ضرور ہوا ہوگا لیکن کپڑوں کے کھو جانے کا اس سے بھی ادھک ہوا کیونکہ رامو اور مگر مچھ کی لڑائی میں بہت سے کپڑے ندی میں بہہ گئے کئی گراہکوں نے تو رسمی افسوس کے ترنت بعد رامو کی پتنی سے کپڑوں کے لیے تکرار شروع کر دی رامو بہت اچھا دھوبی تھا مگر ہماری شفون کی ساڑی کون سی بری تھی اور وہ نئی ساٹن کی سلوار جو ابھی ابھی گلزار ٹیلر ماسٹر سے سلوائی تھی کہاں ہے وہ ذرا وہ میلے کپڑوں کی گٹھری تو کھولو مجھے ان لوگوں کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا ہم گدھوں میں بھی یدی کوئی مر جاتا ہے تو ہم اس کے بیوی بچوں سے ایسا ویوہار نہیں کرتے ہیں کچھ دنوں میں ہی رامو کی پتنی اور اس کے تینوں بچوں کی حالت بگڑ گئی اب اس کے گھر میں کھانے کو تو کچھ تھا نہیں فاقے پر فاقے لگ رہے تھے دھوبی محلے کے سرپنچ نے جو ایک سمے رامو کی نوجوان پتنی پر آنکھ رکھتا تھا تھوڑا سا آٹا اور دال رامو کے گھر بھجوا دیا سوئم رات کو تاڑی پی کر خود بھی آ گیا اور رامو کی پتنی سے کہنے لگا کہ اس کے گھر چلی چلے رامو کی پتنی نے اسے خوب پھٹکارا گالیاں دے کر گھر سے نکال دیا اور سر پک پکڑ کر رونے لگی میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا مالکن گھبراتی کیوں ہو سب ٹھیک ہو جائے گا رامو کی پتنی نے جب مجھے بولتے ہوئے سنا تو پہلے تو اسے وشواس نہ آیا پر پھر جب میں نے وہی بات دوبارہ کہی تو آشچر سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ نئی دلی سے آنے کے بعد آج تک میں نے کسی منشیہ سے اس کی بولی میں بات نہیں کی تھی اور رامو کے یہاں تو اس پرکار کی بات چیت کا پرشن ہی نہیں پیدا ہوتا تھا لیکن اب جب رامو کی پتنی نے مجھے منشیہ کی طرح بات کرتے ہوئے سنا تو بالکل گھبرا گئی آخر بڑی مشکل سے میں نے کسی نہ کسی پرکار اسے سمجھایا کہ اس میں کوئی وشیش بات نہیں یہ کوئی چمتکار نہیں ہے وشیش پرستھتیاں تھیں جس میں میں نے منشیوں کی بولی سیکھ لی میں نے رامو کی پتنی سے کہا مالکن بے شک میں گدھا ہوں لیکن اتنے دنوں تک تمہارے گھر کا نمک کھایا ہے اب تم چنتا نہ کرو تم گھر میں ان تینوں بچوں کو لے کر بیٹھو میں باہر جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا ہو سکتا ہے اب کیا ہو سکتا ہے رامو کی پتنی نے کہا کوئی مدد نہیں کرے گا ہم غریب آدمی ہیں غریب ہیں تو کیا ہوا میں نے کنچت گورو سے کہا اب راجیہ ہمارا ہے جیون ہمارا ہے سماج ہمارا ہے اب ہم سوتنتر ہیں جو چاہے کر سکتے ہیں تم چنتا نہ کرو اوشیہ ہی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا میں آج تمہاری سہایتا کے لیے میونسپل کمیٹی میں پرارتھنا پتر لے کر جاتا ہوں کرشن نگر کی میونسپل کمیٹی کا محرر اپنے ایک متر اور ہیڈ کلرک کے ساتھ میز پر رجسٹر رکھے اور رجسٹر پر تاش کے پتے پھیلائے وچتر پرکار کے موڈ میں بیٹھا تھا میں دھیرے سے اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور دھیمے سے بولا حضور بڑی مصیبت ہے وہ لوگ تاش کھیلنے میں اتنے مگن تھے کہ انہوں نے سب سنی انسنی کر دی کیول محرر نے شاید یہ سمجھ کر کہ میں اس کا کوئی متر ہوں جو اس کے پیچھے کھڑا کھیل دیکھ دیکھ کر سہانوبھوتی پرکٹ کر رہا تھا میری اور بنا دیکھے کہا ہاں بھائی دیکھو نا عجیب مصیبت ہے کوئی چال ہی سمجھ میں نہیں آتی اگر یہ والا پتا پھینکتا ہوں تو رنگ کٹ جائے گا اور اگر یہ والا چلتا ہوں تو اس سے بڑا پتا ابھی تک نکلا نہیں اور اگر یہ پتا چلتا ہوں تو میں نے بیچ میں بات کاٹ کر کہا وہ رامو دھوبی مر گیا ارے مرنے دو یار محرر نے کروت سے چلا کر کہا یہاں اپنا حکم کا بادشاہ مرا جا رہا ہے اور تم دھوبی کو رو رہے ہو پھر ایک وہ میری اور مڑا اپنے پیچھے کسی منشیہ کے بجائے ایک گدھے کو کھڑا پایا تو ایک دم لال پیلا ہو کر چپراسی سے بولا اب کیا گدھے بھی ہمارے دفتر میں گھسنے لگے نکالو اس کمبخت کو باہر چپراسی نے ڈنڈا مار کر مجھے باہر نکال دیا وہ لوگ پھر تاش کھیلنے لگے میں پھر تھوڑی دیر بعد میونسپل کمیٹی کے محرر کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا دھیرے سے دونوں لمبے کان جوڑ کر اسے نمستے کی اور بڑے دکھ بھرے سور میں کہا حضور وہ رامو دھوبی محرر نے مڑ کر مجھے دیکھا وہ کچھ ایسا بدماش آدمی تھا کہ جو بولتے گدھے سے بھی پربھاوت نہ ہوا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے جیون بھر بولتے گدھوں سے ہی اس کا پالا پڑا ہو اس نے میری اور دیکھا اور دیکھ کر بڑے روبیل سور میں کہا جلدی بولو کیا کام ہے نویدن یہ ہے مائی باپ کہ سیوک رامو دھوبی کا گدھا ہے رامو دھوبی تین دن ہوئے جمنا گھاٹ پر کپڑے دھوتے دھوتے ایک مگر مچ کے حملے کا شکار ہو گیا اس کی بیوی اور بچے بھوکے ہیں صاحب تو میں کیا کر سکتا ہوں محرر نے چلا کر کہا میں نے کوئی اناتھالیہ نہیں کھول رکھا ہے میں نے کہا حضور گھاٹ پر دھوبیوں سے ٹیکس لیتے ہیں پل پر سے جب کوئی گدھا یا بیل یا کوئی اور جانور سامان اٹھائے گزرتا ہے تو آپ اس سے چنگی بھی لیتے ہیں آپ اتنے سارے محصول اور کسٹم وصول کرتے ہیں اور ایک غریب دھوبی کے بھوکھے بیوی بچوں کے لیے کوئی پربند نہیں کر سکتے کیوں پربند کریں دھوبی کو مگر مچھ نے مارا ہے ہم نے نہیں واہ یہ بھی خوب رہی اور وہ جو آپ گھاٹ کا ٹیکس وصول کرتے ہیں وہ کس لیے گھاٹ کا ٹیکس آپ وصول کریں اور پھر اگر اسی گھاٹ پر کوئی دھوبی کسی مگر مچھ کا شکار ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا ہم کہاں جا کر ہر جانا وصول کریں گے کیونکہ اگر میونسپل کمیٹی گھاٹ کا ٹیکس لیتی ہے تو مگر مچھ سے بچاؤ کا پربند بھی تو اسی کو کرنا پڑے گا محرر بڑا چالاک تھا بولا دھوبیوں کو چاہیے کہ دریا میں رہ کر مگر مچھ سے بیر نہ مول لیں ورنہ ان کا یہی حال ہوگا جو رامو دھوبی کا ہوا میں نے کہا آپ بات توڑائیے مت صاف صاف بتائیے کہ آپ اس معاملے میں کیا کر سکتے ہیں محرر نے دیکھا میں کسی طرح اس کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں تو اس نے ذرا نرم ہو کر کہا بھائی یہ گھٹنا جہاں ہوئی ہے وہ علاقہ ہمارے علاقے میں نہیں آتا جمنا گھاٹ کا علاقہ تو دلی میونسپل کمیٹی کے پاس ہے دلی شہر ٹاؤن ہال میں جاؤ چلو بھائی بتا وہ لوگ تاش کھیلنے میں لین ہو گئے اور میں نے جمنا پار جانے کی ٹھان لی پل کار پار کرتے سمے سنتری نے مجھے روکا اور بولا او آوارا گرد گدھے کدھر جا رہا ہے ٹاؤن ہال میں نے کٹ سے اتر دیا تیرا مالک کہاں ہے سنتری نے مجھے کھور کر پوچھا میں نے کہا میرا کوئی مالک نہیں آج سے میں آزاد ہوں سنتری بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے آزادی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مالکیت بھی ختم ہو گئی تیرا کوئی نہ کوئی مالک ضرور ہوگا جس کا تو حکم مانتا ہے میں نے پوچھا اچھا بتا تیرا مالک کون ہے جس کا تو حکم مانتا ہے ہیڈ کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل کا مالک کون ہے انسپیکٹر سنتری نے بگڑ کر کہا اور کون ہو سکتا ہے انسپیکٹر سے اوپر D S P D S P سے اوپر سپرنٹینڈنٹ پولیس اس طرح یہ سلسلہ وزیر تک کا ہے وزیر کا مالک کون ہے وزیر کو اسٹیٹ بینک سے تنخواہ ملتی ہے اس لیے اسٹیٹ بینک اس سے بڑا ہوا اور اسٹیٹ بینک سے بڑا کون ہے اسٹیٹ بینک میں روپیہ ہوتا ہے نا سنتری نے کروت سے کہا اتنا بھی نہیں سمجھتے اسٹیٹ بینک سے بڑا روپیہ ہوا اچھا تو روپئے سے بڑا کون ہے روپئے سے بڑا کون ہے روپئے سے بڑا کون ہے سنتری نے میرا پرشن سن کر سر کھجلایا تھوڑی دیر تک چپ رہا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولا روپے سے بڑا کون ہے یہ تو میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا تم بتا سکتے ہو سنتری نے مجھ سے پوچھا میں نے کہا میں تو ایک گدھا ہوں اس کٹھن پرشن کا اتر میں کیسے دے سکتا ہوں ہاں اگر تم مجھے ٹاؤن ہال جانے دو کیونکہ میں رامو دھوبی کی ودوا پتنی کے سمبند میں روپیوں کی سہایتا کے لیے جا رہا ہوں وہاں جا کر اگر مجھے پتا چل گیا کہ روپے سے بڑا کون ہے تو واپس آ کر تمہیں ضرور بتا دوں گا ضرور سنتری نے ادھیرتا سے پوچھا ضرور میں نے وعدہ کرتے ہوئے کہا مگر تم اتنے بے چین کیوں نظر آتے ہو سنتری نے کہا کیونکہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ روپے سے بڑا کون ہے تو میں اس کے یہاں نوکری کر لوں گا آدمی بہت ہوشیار معلوم ہوتے ہو میں نے سنتری کی پرشنسا کرتے ہوئے کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا جمنا کے اس پار آ رہا گھنٹوں بھٹکنے کے بعد آخر ٹاؤن ہال مل گیا ٹاؤن ہال کے بھیتر گھستے ہی میں نے سوچا کہ اب کسی چھوٹے موٹے محرر یا کلرک سے بات چیت کرنے میں سمے نشٹ نہیں کروں گا سیدھے چل کر کمیٹی کے چیئرمین سے مل لینا چاہیے اور اب کے روب ڈالنے کے لیے انگریزی میں بات کرنا ٹھیک ہوگا یہ سوچ کر میں سیدھے انکوائری میں گھس گیا اور کلرک سے بڑی منجی ہوئی انگریزی میں بات کرتے ہوئے پوچھا چیئرمین صاحب کا دفتر کدھر ہے انکوائری کلرک ایک گدھے کو انگریزی بولتا دیکھ کر بہت چکا رہ گیا ترنت اپنی سیٹ پر سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور بڑے سبھی سور میں بولا حضور پندرہ نمبر کا کمرہ ہے اوپر لفٹ سے چلے جائیے اس نے ایک چپراسی میرے ساتھ کر دیا چپراسی نے آشچر سے میری اور دیکھا تو صحیح مگر چپ رہا چپراسی نے مجھے لفٹ مین کے حوالے کر دیا لفٹ مین نے بڑی ششتتا پورک لفٹ کا دروازہ کھول دیا میں نے لفٹ کے بھیتر پرویش کرتے ہوئے دیکھا لکھا تھا چھ ویکتوں کے لیے لیکن اس سمے میں اکیلا ہی اس میں سفر کر رہا تھا لفٹ کے لفٹ مین نے باقی آدمیوں کو لفٹ کے باہر ہی روک دیا تھا جیون میں پہلی بار مجھے انبھو ہوا کہ ایک گدھا برابر ہے چھ آدمیوں کے لفٹ مین نے اوپر جا کر لفٹ روکی میں سیدھا دلکتی چلاتا ہوا چیئر مین کے دفتر کے باہر پہنچ گیا اور باہر بیٹھے چپراسی سے بڑے روبیلے سور میں بولا صاحب سے کہو مسٹر ڈنکی آف بارہ بنکی پدھارے ہیں ملاقات کرنا گدھے کا دلی میونسپل کمیٹی کے چیئرمین سے اور کرد ہونا چیئرمین کا اور بلایا جانا فائر بریگیڈ انجن کا چپراسی کا سنکیت پاتے ہی میں کمرے کے بھیتر چلا گیا اور زور سے گڈ مارننگ جھاڑ دی مجھے بھائے تھا کہ یدی ہندوستانی بھاشا میں بات چیت کی تو بالکل گدھا سمجھا جاؤں گا دلی کے دفتروں کے سنکشپت انوبھو سے میں جان گیا تھا کہ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد بھی یہاں انگریزی بھاشا کا راج ہے آپ جب تک اردو یا ہندی میں بات چیت کرتے رہیں گے دفتر کے لوگ دھیان نہیں دیں گے لیکن جو ہی انگریزی دانت دکھائیں گے تیوں ہی پلٹ کر آپ کی بات سنیں گے جیسے آپ سیدھے ننیحال سے چلے آ رہے ہوں اور بات سنتے سمے ایسی موہنی مسکراہٹ ان کے چہرے پر ہوگی جیسے کام آپ کو ان سے نہیں ان کو آپ سے ہے چیئرمین صاحب کا رنگ سانولا قد ناٹا اور چہرہ بڑا گمبھیر تھا ان کی آنکھوں سے ایسی چالاکی اور دور درشتہ ٹپکتی تھی جو کم سے کم پانچ چھ الیکشن لڑنے کے بعد ہی آنکھوں میں آ سکتی تھی آدمی بڑے گھاگ تھے اس لیے ایک کمرے کو ایک گدھے کو کمرے میں آتے دیکھ کر کیول کشن بھر کے لیے چونکے پھر ترنت سنبھل گئے اور اس پرکار بات چیت کرنے لگے جیسے آیو بھر انگریزی بولنے والے گدھوں سے ہی ان کا کام پڑتا رہا ہو تشریف رکھیے انہوں نے مسکرا کر کہا میں نے کہا جی اگر میں تشریف رکھوں گا تو آپ کی آرام کرسی ٹوٹ جائے گی اس لیے میں کھڑا ہی رہوں گا چیئرمین صاحب مسکرائے کیونکہ بات تو میں نے ٹھیک کہی تھی کھڑ بھر کے بعد پھر بولے آپ کو یہ سوانگ بھرنے کی کیا ضرورت تھی آپ سیدھے سادھے کپڑوں میں بھی میرے پاس آ سکتے تھے میں نے کہا حضور یہ سوانگ نہیں واستوکتا ہے خیر اپنا اپنا شوق ہے چیئرمین نے کنچت کرد ہو کر کہا میں کون ہوتا ہوں بولنے والا اور جب سے یہاں دلی میں ایک مہاشے نے دن میں لالٹین اور گھنٹی لے کر الیکشن لڑا ہے میں نے ہر پرکار کا آکشیپ کرنا چھوڑ دیا ہے آپ بھی چاہیں تو گدھے کا سوروپ دھر کر الیکشن لڑ سکتے ہیں اگر اس طرح آپ کو ادھک ووٹ ملتے ہیں تو کیا ہانی ہے میں نے کہا حضور میں کوئی بہو روپیہ نہیں ہوں سچ مچ ایک گدھا ہوں میری بات کا وشواس کیجیے چیئرمین صاحب کو اور بھی وشواس نہیں آیا بولے چھوڑیے ان باتوں کو میں آج تک چھ الیکشن لڑ چکا ہوں اور کبھی ہار نہیں کھائی میں سب جانتا ہوں خیر آپ بتائیے آپ کون سے وارڈ سے آئے ہیں جی ابھی تو کرشن نگر گھاٹ سے آ رہا ہوں تم چیئرمین نے سر ہلا کر کہا اور اپنے چندیا کے گرد سفید بالوں کی طرف اس طرح ہاتھ پھیرا جس طرح فلم گرہستی میں دکھیا باپ کسی وپتی میں گر جانے پر پھرتا ہے تو آپ کرشن نگر وارڈ سے کھڑے ہوئے ہیں اچھا بتائیے کون سی پارٹی نے آپ کو کھڑا کیا ہے کانگریس نے جن سنگھ نے پرجا سوشلسٹ پارٹی نے کمیونسٹوں نے میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کس پارٹی کے امیدوار ہیں میں نے کہا جی میں تو آپ کی کرپا درشٹی کا امیدوار ہوں چیئرمین صاحب مسکرائے سمجھ گئے کہ کسی بہت چالاک آدمی سے پالا پڑا ہے بولے اب آپ بنیے نہیں صاف صاف بتائیے کیا کام ہے اگر مجھ سے کچھ ہو سکا تو ضرور کروں گا مگر ایک شرط ہے اگر آپ الیکشن جیت گئے تو چائے کی پارٹی دیکھیے میں نے ٹوکنا چاہا لیکن وہ بولتے ہی چلے گئے چاہے کسی پارٹی کی اور سے جیتے چیئرمین کے پد کے لیے ووٹ مجھے کو دینا ہوگا لائیے ہاتھ لالا سنت رام جی انہوں نے ہاتھ مانگا میں نے اپنا کان آگے بڑھایا چیئرمین صاحب نے زور سے میرا کان دبایا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ تو سچ مچ گدھے کے کان ہیں کسی بہو روپیے کا لباس نہیں ہے بہت گھبرائے سگار ان کے منہ سے چھوٹ کر میز پر کاغذوں میں جا گرا اور دوسرے ایک کھڑ کاغذوں میں آگ لگ گئی دیکھیے میں نے کما یاچنا کرتے ہوئے کہا میں تو کب سے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک گدھا ہوں مگر آپ میری سنتے ہی نہیں چیئر مین نے آگ بجھاتے ہوئے کرودوش کہا میں آپ کو لالا سنترام سمجھا تھا کرشن نگر کا کانگریسی امیدوار میں نے پوچھا کیا میں آپ کو لالا سنترام دکھائی دیتا ہوں وہ بولے کچھ لوگ باہر سے گدھے دکھائی دیتے ہیں اور کچھ لوگ بھیتر سے گدھے ہوتے ہیں میں نے سمجھا سمبھو ہے آپ بھیتر باہر دونوں سے گدھے ہوں تو مجھے بھی اپنی چیئرمین شپ کے لیے بہت جلدی ووٹ مل جائے گا لیکن اوہ تم نے میرا کتنا سمے نشٹ کیا میں نے کہا آپ نے میری بات تو سنی ہی نہیں میں تو یہاں رامو دھوبی کے غریب بیوی بچوں چیئرمین نے گھنٹی بجاتے ہوئے کہا اس سمے تو مجھ سے کوئی بات نہ کرو چاہے دلی کے سارے دھوبی مر جائیں دیکھتے نہیں ہو کیسی آنکھ لگی ہے آنکھ مچ بھڑک رہی تھی چیئرمین نے گھنٹی بجائی جلدی سے فائر بریگیڈ والوں کو ٹیلی فون کروایا میں نے بھی کمرے سے باہر نکل کر برامدے میں کھڑے ہو کر ہانک لگائی تھوڑے سمے کے بعد ہی ٹن ٹن کی آوازوں کے ساتھ فائر بریگیڈ کے دو انجن آ پہنچے ان لوگوں نے سب سے پہلے تو مجھے وہاں سے لات مار کر نکالا اور پھر آگ بجھانے لگی میں نے سوچا یہاں رہوں گا تو سمبھو ہے کہ آگ لگانے کے اپرادھ میں گرفتار کر لیا جاؤں ترنت وہاں سے سرپٹ بھاگا اور سیڑھیوں کے نیچے آ کر ہی دم لیا کیونکہ اب لفٹ کام نہیں کر رہی تھی نیچے آ کر انکوائری میں ایک بوڑھے پرنتو اتنت ہتیشی کلرک سے جان پہچان ہوئی اسے رامو کی پوری کتھا سنائی بوڑھے کلرک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس نے اتیاچاری سماج کرور جیون ویوستھا اور پونجی واد کو لاکھوں گالیاں سنانے کے بعد دھیمے سے میرے کان میں کہا اگر تم مجھے دو روپے دو تو میں تمہارا پرارتھنا پتر لکھ کر پنر وبھاگ پنرواس وبھاگ کے دفتر میں سہایتا کے لیے بھجوا دیتا ہوں میں نے کہا میں تو دھوبی کا گدھا ہوں نہ گھر کا نہ گھاٹ کا میرے پاس دو روپے کہاں اور پھر تم تو جانتے ہی ہو کہ دو روپے میں دو من گھاس آتی ہے چھ سیر باجرا اور تین سیر چاول لیکن دمے کا ایک ہی انجیکشن آتا ہے کلرک نے بڑی اداسینتا سے کھانستے ہوئے کہا اور مجھے دمے کا رو روگ ہے ہر روز ایک انجیکشن لینا پڑتا ہے بوڑھا کلرک اداسینتا پورک کھانستا رہا اور میں وہاں سے سٹک آیا نراش ہو کر لوٹنا گدھے کا میونسپل کمیٹی سے اور جانا پنرواس وباگ کے دفتر اور ملاقات کرنا ایک الوکک سندری سے پوچھتے پوچھتے آخر میں پنرواس کے دفتر پہنچ گیا دفتر میں گھستے ہی ایک بہت بڑا سجا ہوا کمرہ نظر آیا اس کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑی تپائی پر ایک بڑے گلدان میں سندر پھول رکھے ہوئے تھے ایک کونے میں ٹیلی فون ایکسچینج لگا تھا جس کے پاس ایک اتنت سندر لڑکی اپنے ناخون رنگنے میں لین تھی ٹیلی فون ایکسچینج کی میز پر لپسٹک اور کریم پاؤڈر کی ڈبیاں اس پرکار بکھری پڑی تھی کہ میں نے سوچا میں غلطی سے پنرواس کے دفتر میں آنے کے بجائے میکس فیکٹر کی دکان میں آ گھسا ہوں اتو کما مانگ کر میں واپس لوٹنے کو ہی تھا کہ لڑکی نے اپنی بڑی بڑی پلکیں اٹھا کر بڑی پیاری نظروں سے میری اور دیکھتے ہوئے کہا یس پلیز میں نے جھجھکتے ہوئے کہا جی میں سہایتا کے لیے آیا ہوں لڑکی نے سوئچ دبایا ٹیلیفر فون پر بولی رام لبھایا ایک آدمی تم سے ملنے آیا ہے ٹیلی فون بگڑا ہوا تھا یا جانے کیا بات تھی جو کچھ بھی ہو سننے والے اور سنانے والے دونوں کی آوازیں ٹیلی فون پر اسپشٹ سنائی دے رہی تھی جب لڑکی نے رام لبھایا سے کہا کہ ایک آدمی تم سے ملنا چاہتا ہے تو ادھر سے آواز آئی میں اس سمے لسی پی رہا ہوں اسے فرسٹ کلرک کے پاس بھیج دو لڑکی نے اپنے ہوٹھوں پر لپسٹک لگائی اور فرسٹ کلرک کو ٹیلی فون کیا کون ادھر سے آواز آئی جی میں ہوں نرملا ہائے میری جان فرسٹ کلرک نے ادھر سے بھینس کی طرح آہ بھری سنو نرملا بولی ایک بیچارہ غریب فرسٹ کلرک نے کہا یہاں سبھی غریب آتے ہیں تم سناؤ تمہاری آواز اتنی پیاری کیوں ہے نرملا جی چاہتا ہے کہ تمہیں سنتا ہی چلا جاؤں نرملا میری نمی آج شام کو سنیما لڑکی نے ٹیلی فون بند کر دیا اس کے بعد اس نے اپنے گالوں پر گازا لگایا اب کے ڈپٹی سپریٹینڈنٹ کو فون کیا ڈپٹی سپریٹینڈنٹ نے کہا نہیں مس نرملا اس سمے میرے پاس کوہاٹ کے شرنارتھی سردار دربارہ سنگھ اور ملٹری کانٹیکٹر بیٹھے ہیں بیچاروں کا سب کچھ لٹ گیا اس سمے ان کے ایک لاکھ کے کلیم کی پڑتال کر رہا ہوں انہیں آگے کسی دوسرے کے پاس بھیج دو میں تو اس سمے بہت مصروف ہوں جی بہت اچھا کہہ کر لڑکی سوئچ گرانے ہی والی تھی کہ ادھر سے آواز آئی ہیلو نرملا جی جی بھائی وہ ساڑی تمہیں پسند آئی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پوچھ رہا تھا جی میں <laughs> وہی پہنے ہوئے ہوں نرملا ذرا شوق سے بولی اور سوئچ گرا دیا اس کے بعد آئینے میں اس نے اپنا دیکھا مسکرائی چہرے پر پاؤڈر لگایا اور سوئچ دبا کر سپرینٹینڈنٹ کو ٹیلی فون کیا جی لڑکی بولی ادھر سے آواز آئی ہائے کس طرح دیکھوں تم کو ٹیلی فون پر کیسے دیکھوں یہاں آ جاؤ نا نرملا کھل کھلا کر ہنس پڑی بولی ایک گریب آدمی سہایتا کے لیے ارے ہم بھی تو کسی کی سہایتا کے پاتر ہیں سپریٹینڈنٹ ادھر سے اندر سبھا کے اسٹائل میں بولا نرملا نے ذرا بن کر اور تن کر کہا جی دیکھیے یہ دفتر کا سمے ہے اور تم نے خوب یاد دلایا سپریٹینڈنٹ ادھر سے بولے ابھی ابھی دفتر میں حکم آیا ہے کہ دفتر میں کام کرنے والی عورتیں اگر شادی کریں گی تو انہیں کسی بھی سمے نوکری سے الگ کیا جا سکتا ہے بولو اب کیا کہتی ہو نرملا بولی جی میں نے شادی کا ارادہ چھوڑ دیا ہے ادھر سے نے سنتوش کا سانس لیا اور بولا وہ فلپس کا ریڈیو سیٹ جی دھنیہ واد مل گیا مگر آپ دو منٹ کے لیے اس غریب سے بات کر لیجئے کون ہے جی ایک گدھا سپرنٹینڈنٹ نے زور کا کہہ کہا لگایا تم بھی خوب مزاق کرتی ہو خیر بھیج دو اسے بھیتر اگر گدھا نہ ہوا تو بھی اس کے دونوں کان کھینچ کر اسے گدھا بنا دوں گا جی جائیے لڑکی نے ایک ناخون منہ میں دباتے ہوئے میری اور بڑی چنچل نظروں سے دیکھا اور کچھ اس طرح دیکھا کہ یدی گدھے کے بجائے میں آدمی ہوتا تو اوشیہ ہی اس پر عاشق ہو جاتا سپرنٹینڈنٹ مجھے دیکھ کر خوب ہنسا پھر اس نے ٹیلی فون اٹھا کر نرملا سے اس کریاتمک مذاق کی پرشنسا کی پھر وہ ذرا میں آگے آیا اور میرا کان پکڑ کر بولا بولیے مسٹر ڈنکی اب میں کیوں نہ آپ کو لات مار کر دفتر سے باہر نکال دوں میں نے کہا آپ مجھے نہیں نکال سکتے کیونکہ میں آپ کے پاس ایک پرارتھنا پتر لے کر آیا ہوں سپریٹینڈنٹ آشچر وش لگ بھگ مورچھت ہو گیا آخر بڑی کٹھنائی سے بولا پھر کہیے پھر کہیے آپ کیا کہہ رہے ہیں میں نے دہرایا آخر بڑی مشکل سے انہیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ میں سچ مچ بولتا ہوں کہنے لگا آپ کی وارتا شیلی تو مجھ سے بھی اچھی ہے اس لیے کہ میں لکھنؤ کے آس پاس کا ہوں اور آپ شاید پنجاب کے ہیں ہاں جی ہاں سپرنٹینڈنٹ بولا میں پنڈ دادن خاں کا ہوں کچھ دیر چپ رہنے کے بعد بولا فرمائیے کیا کام ہے دیکھیے میں نے کہا میں سہایتا مانگنے آیا ہوں آپ شرنارتھی ہیں جی نہیں تو تو پھر آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں سپرنٹینڈنٹ نے ذرا خفا ہو کر کہا سہایتا کے لیے آیا ہوں یہاں کیول شرنارتھیوں کی سہایتا کی جاتی ہے جو پاکستان سے لٹ لٹا کر آئے ہیں جی اگر کوئی ہندوستان میں ہی لٹ جائے تو وہ سہایتا کے لیے کہاں جائے یہ تو میں نہیں بتا سکتا سپرنٹینڈنٹ نے اور بھی خفا ہو کر کہا کم سے کم اس وبھاگ میں تو آپ نہیں آ سکتے اور کوئی گھر دیکھیے سپرنٹینڈنٹ نے گھنٹی بجائی اور چپراسی نے مجھے باہر نکال دیا باہر نکلتے ہوئے مجھے وہی آلوکک سندری مل گئی مجھے نراش دیکھ کر بولی کیوں کام نہیں بنا میں نے پوری بات کہہ سنائی تو وہ بولی سپرنٹینڈنٹ ٹھیک کہتا ہے تم اگر پاکستان سے آئے ہوتے تو چاہے گدھے ہی کیوں نہ ہوتے تمہیں یہاں سے سہایتا مل جاتی اب تمہیں department of labours and industries میں جانا پڑے گا کہاں پر ہے یہ اس آلوک سندری نے دیا وش مجھے پورا پتا دے دیا اور میں دھنیہ واد کہہ کر پنرواس وبھاگ سے نکلا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا مزدوروں کے وبھاگ کی اور چل دیا جانا گدھے کا department of labours and industries اور ملاقات کرنا شری پی کیو رنگاچاری اور وائی زیڈ سبرمنیم سے پی کیو رنگاچاری تمل ناڈ کا رہنے والا تھا سنسکرت بنارسی پنڈتوں کی طرح بولتا تھا اور انگریزی آکسفورڈ کے پروفیسروں جیسی ہندی ہندی ساہتیہ سمیلن کے جوشیلے بھاشن کرتاؤں کی سی اور اردو مولانا ابوالکلام آزاد جیسی وہ دس بھاشائیں جانتا تھا اور دس اور سیکھ رہا تھا اس نے اپنا جیون ایک سادھارن کلرک کے روپ میں شروع کیا تھا آج وہ department of labours and industries میں ڈپٹی سیکرٹری کے پد پر وراجمان تھا پرتیک معاملے میں مین میک نکالنے میں وہ ایسا سدھ ہست تھا کہ اس کے شاشن کال میں ہر فائل دس ورش تک وبھن دفتروں اور میزوں کے چکر لگاتی تھی اور جب تک اس کی ترقی نہ ہو جائے فائل بھی ترقی نہیں کر پاتی تھی اپنے اسی قانونی مین میک کے کارن وہ ڈپٹی سیکرٹری کے پد پر پہنچا تھا اور اب جوائنٹ سیکرٹری بننے کے سپنے دیکھ رہا تھا کہ ہو جائے گا پی کیو رنگچاری جیسے ویکتی کبھی نہیں رک سکتے ان کے دفتر کی ساری فائلیں ضرور رک جائیں لیکن وہ سوئم وہ کبھی نہیں رک سکتے پی کیو رنگچاری نے بڑے دھیان سے اور بڑے دھیرے سے میرا پرارتھنا پتر پڑھا کاغذ پر پینسل سے وہ کچھ لکھتا رہا اور آخر جب سب کچھ سن چکا تو اس نے اپنے joint secretary Y Z Subramaniam کو بلایا جو اسی کی طرح تمل ناڈو کا رہنے والا تھا اور پچیس بھاشاؤں دس پونجی پتیوں اور دو منتریوں کو بہت اچھی طرح جانتا تھا پی کیو رنگچاری نے کہا وائی زیڈ سنو یہ بڑی کٹھن سمسیا ہے کیا سبرمنیم میری اور بڑے دھیان سے دیکھتے ہوئے بولا ایک دھوبی مر گیا ہے اور اس کا گدھا ہم سے ہر جانا مانگتا ہے پھر رنگچاری بولا قانون کی درشٹی سے ایک گدھا کسی وبھاگ میں پرارتھنا پتر دے نہیں سکتا اور ہم اس کے پرارتھنا پتر کا کوئی نوٹس لے نہیں سکتے کیونکہ گدھا انسان نہیں ہے اور عدالت انسانوں کی بات سنتی ہے گدھوں کی نہیں میں نے کہا جی بات میری گھاس کی نہیں ہے آپ کی بدھی کی ہے رامو کی بیوی اور بچے بھوکے ہیں کیوں اگر سرکار اس دھوبی گھاٹ کی ٹھیک طرح رکشا کرتی تو آج وہ یوں نہ مرتا وائی زیڈ سبرمنیم نے کہا ہاں پی کیو اس بات پر وچار کرو یوں سوچو کہ یہ پرارتھنا پتر جس پر رامو کی بیوی کا انگوٹھا لگوایا جا سکتا ہے سویکار کیا جا سکتا ہے پھر پی کیو بولا پھر دوسری بات پر وچار کرو مان لیا کہ ایک گدھا دھوبی کے کٹمب کا سرپرست بن سکتا ہے ہم نے بڑے بڑے کٹمبوں میں اس سے بڑے بڑے گدھوں کو سرپرست بنتے دیکھا ہے یہ تو مجھے پھر بھی پڑھا لکھا گدھا معلوم ہوتا ہے لیکن پرشن یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ دھوبی مزدور ہے کداپی نہیں وائی زیڈ سبرمنیم نے سر ہلا کر کہا میں نے کہا اگر دھوبی مزدور نہیں ہے تو کیا ہے بیچارہ صبح سے شام تک آٹھ گھنٹے کے بجائے بارہ گھنٹے کام کرتا ہے تب جا کر اسے دو گھنٹے کی روٹی نصیب ہوتی ہے تب جا کر اسے دو وقت کی روٹی نصیب ہوتی ہے لیبر ایکٹ کی دھارا اکیاون کے انوسار وہ مزدور ہے جو کارخانے میں کام کرے کیا تم دھوبی گھاٹ کو کارخانہ کہہ سکتے ہو سبرمنیم کداپی نہیں رنگاچاری یہ دھوبی تو مزدور ہو ہی نہیں سکتا اس لیے نہ اسے ہر جانا مل سکتا ہے نہ پروویڈنٹ فنڈ نہ سہایتا سوروپ کچھ روپیہ کسی کھاتے میں سے دیا جا سکتا ہے نہ کوئی مقدمہ کھڑا ہو سکتا ہے تو پھر رنگچاری سبرمنیم کا منہ دیکھنے لگا اور سبرمنیم رنگچاری کا اور میں ان دونوں کا ایک ان دونوں کے من میں ایک ہی وچار آیا اور دونوں پرسنتا وش اچھل پڑے میں بھی پرسنتا وش اچھل پڑا کہ اب بیچارے رامو دھوپی کی فیملی کا کچھ بھلا ہو جائے گا مگر ایک بات وچار کرنے کی اور ہے رنگچاری بولا اگر یہ دھوبی مزدور نہیں ہیں تو پھر یہ کون ہے اس کی قانونی حیثیت اسپشٹ ہونی چاہیے نہیں تو دھوبی پرتی دن گھاٹ پر مرتے رہیں گے اور ہمارے لیے وپتی کھڑی کرتے رہیں گے سبرم بولا میرے وچار میں اس گدھے کا پرارتھنا پتر فائل چلا دینا چاہیے رنگاچاری نے میرے ہاتھ سے پرارتھنا پتر لے لیا میں نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کانوں میں لے کر کہا دھنیہ واد رنگچاری مہودے ہزار بار لاکھ بار دھنیہ واد آپ نے ایک غریب دھوبی کے بیوی بچوں کو مرنے سے بچا لیا میں اس پرارتھنا پتر کا فیصلہ سننے کب آؤں رنگچاری نے سبرمنیم کی اور دیکھا اور سبرمنیم نے رنگچاری کی اور آخرکار رنگچاری بولا فائل تو آج ہی چلنی شروع ہو جائے گی تیسرے درجے کے کلرک سے پہلے درجے کے کلرک تک آئے گی پھر ہر میج پر اس کی نوٹنگ ہوگی فرسٹ کلرک سے ڈپٹی سپریٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپریٹینڈنٹ سے پولیس سپریٹینڈنٹ تک پرتیک ویکتی اپنی رائے دے گا یہ رائے چلتے چلتے میزوں پر سے گزرتی ہوئی میرے پاس آئے گی میں ڈپٹی سیکریٹری ہوں میرے پاس سے جوائنٹ سیکریٹری کے پاس جائے گی جوائنٹ سیکریٹری سے فرسٹ سیکریٹری کے پاس فرسٹ سیکریٹری سے اسے ڈپٹی منسٹر کے پاس لے جایا جائے گا مگر سمسیا بڑی ٹیڑھی ہے پرشن رامو دھوبی کے مر جانے کا نہیں ہے پرشن یہ ہے کہ دھوبی مزدور ہو سکتا ہے یا نہیں تو سمبھو ہے اس سبند میں کامرس منسٹری کے نرے کرانے کی کرانے کی آوشیکتا پڑے پھر یہ پرشن بھی ہے کہ اگر دھوبی مزدور ہے تو موچی مزدور کیوں نہیں کمہار مزدور کیوں نہیں اگر ایک رامو کو ہر جانا ملے گا تو لاکھوں کروڑوں کے لیے اسٹیٹ بینک کہاں سے ہر جانا لائے گا اس کے لیے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے بھی پوچھنا پڑے گا فائنانس ڈپارٹمنٹ اس مول پرشن کو پردھان منتری کے سامنے رکھے اور پردھان منتری پارلیامنٹ میں اس پرشن کو رکھے سمبھو ہے اس پرشن پر ہمارے ودھان کی کسی دھارا میں پریورتن بھی ہو جائے رنگاچاری نے اپنی انگلوں پر یہ سب گنتے ہوئے مجھ سے کہا میرے وچار میں اگر تم دس سال کے بعد آؤ تو اس سمے تک اس فائل کا کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور ہو جائے گا تب تک رامو کے بیوی بچے کیا کریں گے رنگاچاری نے کہا ہم ہمش ہیں قانون کے ہاتھوں بالکل ووش ہیں یوں ہماری پوری پوری سہانتی تمہارے ساتھ ہے سبرمنیم بولا میں سمجھتا ہوں رنگاچاری واستو میں یہ نہیں ہے کہ دھوبی مزدور ہے یا نہیں واستوک سمسیا یہ ہے کہ رامو کو کس نے مارا ایک مگر مچنے میں نے کورد سے چلا کر کہا ایک مگر مچنے سبرمنیم نے پرسنتا سے چلا کر کہا تو پھر یہ سمسیا ہمارے سے کوئی ہی نہیں رکھتی اس کا سیدھا سمبند مچھلیوں کے وباگ سے ہے ڈپارٹمنٹ آف فشریز سے کرپیا آپ مچھلیوں کے وباگ میں جائیے اس کا سمبند ہر پرکار کی مچھلیوں سے ہے جس میں مگر مچھ بھی شامل ہے رنگاچاری نے سبرمنیم کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا واہ کیا بات نکالی ہے کیوں نہ ہو بھائی اسی لیے تو میں ابھی تک ڈپٹی سیکرٹری ہوں اور تم جوائنٹ سیکرٹری ہو رنگاچاری نے ارشیا اور دویش کے ملے جلے بھاؤ سے کہا میں چپ چاپ اپنا پرارتھنا پتر ہاتھ میں لیے باہر نکل آیا جانا گدھے کا مچھلیوں کے وبھاگ میں اور انتانت مچھلیوں کے انڈوں کا اور اینگلو انڈین شکاری کا مچھلیوں کے وبھاگ میں مچھلی مارکیٹ کا سا کولاحل تھا کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی اب تک میں دفتری کارواہی کا کافی ابھیست ہو چکا تھا اس لیے میں نے پہلے کاؤنٹر کی پہلی کھڑکی سے شروع کیا پہلے کلرک نے کہا میں تو کیول مچھلیوں کے انڈوں کی فائل لیتا ہوں آپ آگے جائیے دوسرے کلرک نے کہا میرے پاس تو کیول مچھلیوں سے سمبندھت جانکاری کی فائل ہے وہ بھی کیول تین پرکار کی مچھلیوں کے سمبندھ میں روہو سائمن اور پومفریٹ آپ نے کیا نام بتایا رامو میں نے دھیرے سے دہرایا کلرک نے انکار کے سر انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا اس نام کی کوئی مچھلی ہمارے پاس نہیں ہے جی لیکن میں نے ویاخیا کرنی چاہی کلرک نے سر ہلا کر کہا بیکار بحث مت کرو آگے جاؤ تیسرے کلرک سے میں نے چھوٹتے ہی کہا ایک مگرمچ ہے تیسرا کلرک بولا شارک مچھلی کے تیل کے بارے میں یا جاپانی ٹریلر کو کرائے پر لینے کے بارے میں اگر آپ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ سکتے ہیں ورنہ آگے جائیے چوتھے کلرک تک پہنچتے پہنچتے میرے کرو کا پارا بہت چڑھ چکا تھا یہاں ایک بوڑھا مریل سا کلرک اپنی ناک کی چونچ لٹکائے ایک بڑا سا رجسٹر کھولے اونگ رہا تھا میں نے کہا سنو اور بھائی سننا پڑے گا بات یہ ہے کہ ایک دھوبی کو ایک مگر مچھ نے کھا لیا ہے بوڑھے کلرک نے کان پر ہاتھ رکھ کر پوچھا کیا کہتے ہو میں نے چلا کر کہا ایک دھوبی کو ایک مگر مچھ نے کھا لیا ہے بوڑھے کلرک کے مورکھتا پورن چہرے پر ایک وچتر سی مسکراہٹ آئی اور وہ بولا ایک دھوبی نے ایک مچھلی کو کھا لیا ہے تو کیا ہوا بہت سے دھوبی مچھلی کھاتے ہیں نہ کھائیں تو ہمارا ڈپارٹمنٹ کیسے چلے گا میں نے کہا دھوبی نے نہیں مگر مچھ نے دھوبی کو کھا لیا ہے وہ بولا دھوبی نے نہیں مگر مچھ نے مچھلی کو کھایا ہے اچھا اچھا تو اس میں شکایت کی کیا بات ہے بہت سے مگر مچھ مچھلیاں کھاتے ہیں نہ کھائیں تو زندہ کیسے رہیں میں نے زور سے چلا کر کہا سنو مچھلی نہیں مگر مچھ وہ بولا اچھا ایک مگر مچھ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا اور ایک دھوبی یاد رکھو ایک دھوبی ایک مگر مچھ وہ بولا ایک دھوبی ایک مگر مچھ آگے چلو میں نے کہا وہ دھوبی گھاٹ پر کپڑے دھوتا تھا اچھے کپڑے دھوتا تھا میں نے چلا کر کہا اچھے دھوتا تھا یا برے دھوتا تھا اس سے تمہیں کیا مطلب وہ بولا میرا دھوبی بہت برے کپڑے دھوتا ہے اگر تم کہو تو میں تمہارے دھوبی کو میں نے سٹ پٹا کر کہا تم پوری بات نہیں سنو گے وہ بولا اچھا سناؤ ایک دھوبی ایک مگرمچھ وہ دھوبی گھاٹ پر کپڑے دھوتا تھا پھر میں نے کہا اتنے میں ایک مگر مچھ آیا اور اس نے دھوبی کی ٹانگ پکڑ لی کیا پکڑی ذرا اونچا بولو میں کم سنتا ہوں ارے ٹانگ ٹانگ ٹانگ میں نے چلا کر کہا مرغی کی کلرک خوشی سے چلایا ارے مرغی کی نہیں دھوبی کی ٹانگ دھوبی کی ٹانگ میں نے کبھی نہیں کھائی بوڑھے کلرک نے شوق پرکٹ کرتے ہوئے کہا کیسی ہوتی ہے میں نے بہت چھلا کر کہا میں نے دھوبی کی ٹانگ نہیں کھائی مگر مچھایا جب بیچارہ دھوبی کپڑے دھو رہا تھا وہ پکڑ کر دھوبی کو کھا گیا سمجھے ہاں ہاں اب سمجھ گیا کلرک نے سر ہلا کر کہا دھوبی کپڑے دھوتا تھا اتنے میں مگر آیا اور دھوبی کے کپڑے کھا گیا میں نے اس کی اور بڑے کرو سے دیکھا اور اگلی کھڑکی کی طرف بڑھ گیا یہاں پر ایک ادھیڑ آیو کا ایک اینگلو انڈین اپنے گنجے سر پہ نیلی ناڑیوں کا ابھرا ہوا جال لپیٹے ہوئے بیٹھا تھا اس کی ناک سے معلوم ہوتا تھا کہ اس سمے بھی تھوڑی سی پیے ہوئے ہیں بڑی پوروک مجھ سے ملا اور کہنے لگا جی فرمائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں میں نے دل میں سوچا کہیں یہ بھی بوڑھے کلرک کی طرح گڑبڑا نہ جائے اس لیے دھیرے دھیرے پورا ورتانت سناؤں گا میں نے کہا اجی سنیے ایک مگر مچھ ہے اینگلو انڈین مہودے کی آنکھیں چمک گئی بولا ہاں کدھر ہے میں نے کہا جمنا گھاٹ پر وہ بولا جمنا پر تو بہت سے گھاٹ ہیں مگر وہ کہاں ہیں اینگلو انڈین مہودے سب کچھ نوٹ کرتا جا رہا تھا میں نے سوچا اب مجھے اپنے ویکتی کا اپنے مطلب کا ویکتی مل گیا ہے من ہی من میں نے بھگوان کے سارے گن گائے اور میں نے کہا کرشن نگر کے پاس ریل کے پل کے نیچے اینگلو انڈین نے نوٹ کر کے پوچھا کتنا لمبا چوڑا ہے گھاٹ ارے گھاٹ نہیں مگر مچھ اینگلو انڈین بولا جی میں نے دیکھا تو نہیں مگر لوگ کہتے ہیں کہ تیس فٹ سے کم نہیں تھا ہاں اینگلو انڈین کی آنکھیں اور بھی چمک اٹھی اب تو اس کے گال بھی چمک رہے تھے تیس فٹ واہ واہ کیا تم مجھے اس تھان پر لے چل سکتے ہو جی لے چل سکتا ہوں ہم ساتھ میں اپنی رائفل لے کے چلیں گے وہ پروگرام بناتے ہوئے بولا جی رائفل کس لیے مگر مچھ کے شکار کے لیے اینگلو انڈین میری اور آشچر سے دیکھ کر بولا تم مگر مچھ کے شکار کے لیے آئے تھے نا میں نے کہا جی نہیں بات یہ ہے کہ اس مگر مچھ نے ایک دھوبی کو کھا لیا ہے اور اس اس کے بیوی بچوں کی سہایتا کے لیے میں یہاں او اینگلو انڈین کا دل بجھ گیا اس کی آنکھوں کی چمک بھی بجھ گئی بالکل کاروباری اور دفتری سور میں بولا میں مگر مچھ کا شکار تو کر سکتا ہوں مگر رامو کے لیے کچھ نہیں کر سکتا سوری ہمارے وبھاگ سے دھوبیوں کا کوئی سمبند نہیں میں نے بالکل تنگ آ کر کہا تو میں کہاں جاؤں تمہارے بھاگ سے دھوبیوں کا کوئی سب نہیں اور کسی دوسرے واگ کا مگر مچھوں سے کوئی سمبند نہیں تو پھر اس کا سمبند کس سے ہے یہ کیسے پتا چل سکتا ہے اینگلو انڈین نے بڑے دھیان اور بڑی سہانتی سے میری اور دیکھا اور پوچھا کیا تم مرنے والے کے سمبندی ہو نہیں میں تو بس اس کا گدھا ہوں پھر بھی اتنی سہانوتی جتاتے ہو اینگلو انڈین میری اور چوکنا ہو کر دیکھنے لگا دیکھو میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں آج کل کے زمانے میں کسی سے بھی اتنی سہانوبھوتی کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے میں نے کہا تم مجھے مشورہ نہ دو یہ بتاؤ کہ میری پرارتھنا کون سنے گا اینگلو انڈین سوچ میں پڑ گیا پینسل چبانے لگا اور پینسل چباتے چباتے بولا معاملہ مگر مچھ کا ہے مگر مچھ کا عدالت سے تو کوئی سمبند نہیں ورنہ تم اس قتل کے سلسلے میں عدالت جا سکتے تھے ہاں مگر مچھ کا سمبند چڑیا گھر سے ضرور ہے تم چاہو تو چڑیا گھر جا سکتے ہو مگر چڑیا گھر والے کیا کریں گے ان کے یہاں پہلے سے بہت سارے مگر مچھ موجود ہیں پھر چڑیا گھر والوں کا دھوبی سے کیا سمبند چڑیا گھر کے جانور کپڑے تو پہنتے نہیں ہاں ایک وہ پرسنتا سے اچھل پڑا اور اب کے میں نے اس کے چہرے پر وہی پرفلتا دیکھی جو کچھ سمے پورو میں رنگاچاری اور سبرمنیم کے چہرے پر دیکھ آیا تھا وہ بولا ایک ترکیب سمجھ میں آئی ہے کیا سنو دھوبی کا سمبند صابن سے ہے صابن کے آیات نریات کا سمبند کامرس ڈپارٹمنٹ سے پھر دھوبی کا سمبند کپڑوں سے ہے اور کپڑوں کا سمبند پھر کامرس ڈپارٹمنٹ سے دیکھو تم سیدھے کامرس منتری کے پاس چلے جاؤ اس کے سامنے رامو دھوبی کی پوری وپدا رکھ دو اگر وہ چاہتا ہوگا کہ دھوبی کپڑے دھو دھو کر پھاڑتے رہیں اور اس پرکار لوگ نئے نئے کپڑے پہننے پر ویوش ہوتے رہیں تو وہ اس سمبند میں تمہاری آوشکتا اوشی کرے گا تو وہ اس سمبند میں تمہاری سہایتا اوشی کرے گا جانا گدھے کا منسوخ لال کامرس منسٹر کی کوٹھی پر اور بیان کرنا رامو کی دکھ کا تھا اور دلاسا دینا کامرس منسٹر کا تتھا الیکھ اس کوٹھی کا مترو میں اس کوٹھی کا الیکھ کروں جو چاروں اور سے سندر باغ باغیچوں سے گھری ہوئی تھی پیڑوں کی شاخائیں پھلوں سے لدی جھکی جاتی تھیں اور سڑکوں کے کنارے کنارے ایسے رنگین پھول کھلے تھے کہ آنکھوں میں ہاں مجھ گدھے کی آنکھوں میں بھی ٹھنڈک پڑتی تھی اور لون پر ایسی ہری ہری سگندت گھاس تھی کہ اگر ایک سو گدھے بھی ہر روز چرتے رہیں تو بھی کبھی سماپت نہ ہو نہ جانے یہ منتری کی کوٹھی کے بھیتر اتنی عمدہ گھاس کیوں ہوتی ہے جانے اس کا سمبند منتری سے ہے یا کسی گدھے سے مگر میں نے تو ان عالی شان کوٹھیوں کے بھیتر اپنے سوا کوئی گدھا نہیں دیکھا دل کو بہت دکھ ہوا کہ اتنی عمدہ گھاس کیول منشیہ کے پاؤں تلے روندی جاتی ہے اور کسی کام نہیں آتی سچ ہے ابھی اس سنسار میں موٹر والوں کا راج ہے گدھے والوں کا نہیں جیسے کمہار کا دھوبی کا موچی کا گھسیارے کا ارتھارتھ ان سبھی لوگوں کا جو گدھے رکھتے ہیں گھاس کا یوں انادر نہ ہوتا خیر آپ کو مجھ گدھے سے یا گھاس سے کیا مطلب آپ کو تو کیول اس کتھا سے مطلب ہے سو کہتا ہوں جب میں منتری مہودے کی کوٹھی کے بھیتر پہنچا تو وہ لال پتھر سے بنے ایک چھوٹے سے فنوارے کے ارد گرد ٹہل رہے تھے ان کے بچے لون پر کلا بازیاں کھا رہے تھے اور سامنے برامدے میں دو عورتیں پھول دار ساڑیاں سکھانے کے لیے رسی پر ٹانگ رہی تھیں بڑا سندر تھا میں نے منسوخ لال جی کو دونوں کان جوڑ کر نمسکار کیا جس کا اتر انہوں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر بڑی نمرتا سے دیا وہ اپنی دھوتی کی لانگ ٹھیک کرتے ہوئے بولے سوچ ہے میں نے کہا مجھے جکام نہیں ہے وہ کما مانگتے ہوئے بولے میں نے آپ کو اپنے دیش احمد آباد کا سمجھا تھا میں نے کہا جی نہیں میں تو اتر پردیش کا رہنے والا ہوں وہ بولے اچھا وہ جو بہار سے آگے ہے نا میں نے کہا جی ہاں اگر آپ بہار سے ادھر آئیں تو آگے آتا ہے اور ادھر سے بہار جائیں تو پہلے آتا ہے منسوخ لال جی ہنسنے لگے بولے تم روپ رنگ سے گدھے دکھائی دیتے ہو مگر ہو نہیں بھائی صاحب میں نے کہا نہیں بھائی صاحب میں واقعی گدھا ہوں وشواس نہ ہو تو میرے کان ایٹ کر دیکھ لیجئے منسوخ لال جی نے میرے کان اینٹھے تب جا کر انہیں یہ یقین آیا بولے اب کہو میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں میں نے کہا منسوخ لال جی مجھے اپنے لیے تو گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں چاہیے میں رامو دھوبی کے سمبند میں آیا ہوں اور پھر رامو دھوبی کا پورا قصہ بیان کر دیا یہ بات میں یہاں سب کے سامنے اسپشٹ روپ سے کہوں گا کہ منسوخ لال جی کا یہ ویوہار مجھ سے اتنت ششٹاپورن تھا کہیں ایک بار بھی انہوں نے مجھ پر یہ پرکٹ نہیں ہونے دیا کہ وہ کسی منشیہ سے نہیں کسی گدھے سے بات کر رہے ہیں لیکن ان سب باتوں کے باوجود ان کا اتر انکار میں تھا کہنے لگے بھائی اگر معاملہ کیول صابن کا ہوتا ارتھات دھوبیوں کو صابن سستے داموں پر ملنے کا پرشن ہوتا تو میں اس پر وچار کر سکتا تھا یدی پرشن یہ ہوتا کہ دھوبیوں کو کلف لگانے کے لیے پاؤڈر مہنگا ملتا ہے تو میں اس پر ڈیوٹی کم کر سکتا تھا یعنی دھوبیوں کو یہ شکایت ہوتی کہ میلوں سے جو کپڑا آتا ہے وہ اتنا ناقص ہوتا ہے کہ دو چار بار پتھر پر کوٹنے سے پھٹ جاتا ہے تو یا تو میں کارخانے والوں کو تاڑنا کر سکتا تھا کہ وہ موٹا کپڑا بنے یا دھوبیوں کو کپڑا کوٹنے کے لیے نرم پتھر سپلائی کر سکتا تھا مگر یہاں پرشن بالکل دوسرا ہے یہاں پرشن یہ ہے کہ ایک غریب دھوبی مر گیا اس کے بیوی بچے دین دردر تتھا بھوکے ہیں اور وہ کوئی کام نہیں جانتے کوئی ان کا ابھی بھاوک نہیں ہے اب وہ لوگ کریں تو کیا کریں اب یہ سمسیا ایسی ہے کہ جس کا سمادان کوئی بڑے سے بڑا منتری بھی نہیں کر سکتا کیوں میں نے پوچھا منسوخ لال جی ادھر ادھر دیکھ کر بولے یہ ہماری کیندری سرکار کی مول سمسیا ہے اس کا سمادھان سوائے ہمارے پردھان منتری کے اور کوئی نہیں کر سکتا تو کیا آپ کا مطلب ہے میں نے آشچر سے اپنے دونوں کان جوڑ کر پوچھا تو کیا آپ کا مطلب ہے مجھے اس کام کے لیے میں نے واقعہ ادھورا چھوڑ دیا منسوخ لال نے دھیرے سے سر ہلا کر کہا ہاں تمہیں اس کام کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو کے پاس جانا ہوگا جانا گدھے کا پردھان منتری کی کوٹھی پر اور ملاقات کرنا پنڈت جواہر لال نہرو سے اور خفا ہونا باغ کے مالی کا میں نے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ پنڈت جی سے ملاقات کا سمے صبح ساڑھے سات آٹھ بجے سے پہلے کا ہے اس کے بعد جو ملاقاتیوں کا تانتا شروع ہوتا ہے تو پھر کسی بھی سمے ایک آدھ منٹ کے لیے بات کرنا بھی اسمبھو ہوتا ہے یہ سوچ کر میں اس دن رات بھر جاگتا رہا اور وبھن راستوں سے گھوم پھر کر پنڈت جی کی کوٹھی تک پہنچنے کا پریتن کرتا رہا کوئی چھ بجے کے لگ بھگ میں ان کی کوٹھی کے باہر تھا سنتریوں نے میری اور لاپرواہی سے تاکہ شاید میں انہیں بالکل معمولی گدھا نظر آیا ہوں گا پہلے تو میں دیوار سے لگ کر دھیرے دھیرے گھاس چڑھتا رہا اور دھیرے دھیرے دیوار دیوار کی دروازے کی اور سرکتا رہا جب میں دروازے کے بالکل نکٹ پہنچ گیا تو سنتریوں نے ہاتھ اٹھا کر لاپرواہی سے مجھے ڈرایا جیسے عام گدھوں کو ڈرایا جاتا ہے میں نے ساری اسکیم پہلے ہی سوچ رکھی تھی ان کے ڈراتے ہی میں نے کچھ یہ پرکٹ کیا کہ میں بالکل ڈر گیا ہوں اتو اچھلا اور سیدھا کوٹھی کے بھیتر ہو لیا سنتری میرے پیچھے بھاگے وہ پیچھے پیچھے میں آگے آگے میں جب باغ میں پہنچا تو سنتریوں نے گدھے کا وہاں تک پیچھا کرنا ویرتھ سمجھ کر مالی کو آواز دے دی کہ وہ مجھ گدھے کو باہر نکال دیں اور یہ کہہ کر وہ باہر گیٹ پر جا کھڑے ہوئے جہاں ان کی ڈیوٹی تھی مالی نے مجھے گھور کر دیکھا اس سمے وہ ایک کھرپی لیے گلاب کی جھاڑیوں کے ارد گرد کی گھاس صاف کر رہا تھا اس نے جب اپنا کام بڑھتے دیکھا تو اسے بڑا گروتھ آیا چپکے سے وہ جھاڑیوں کے پاس سے اٹھا بھیتر اپنے کوارٹر سے کوئی مضبوط سا ڈنڈا لینے چلا گیا اتنے میں میں نے دیکھا کہ پنڈت جی باغ کے بیچوں بیچ سڑک پر ٹہلتے ہوئے گلاب کے پودوں کی اور جا رہے ہیں میں نے یہ اوسر اچت سمجھا اور ہرن کی طرح ایک چوکڑی بھری اور پنڈت جی کے پیچھے پیچھے ہو لیا میں نے دھیمے سے کہا پنڈت جی پنڈت جی آشچر سے میری اور مڑے جب وہاں انہیں کوئی ویکتی نہ دکھائی دیا تو آگے بڑھنے لگے میں نے پھر کہا پنڈت جی اب پنڈت جی نے ذرا تیکھی چتون سے پیچھے دیکھا اور بولے میں بھوتوں میں وشواس نہیں رکھتا میں نے کہا وشواس کیجیے میں بھوت نہیں ایک گدھا ہوں جب پنڈت جی نے مجھے بولتے دیکھا تو ان کا کھڑ بھر پہلے کا آشچر ہرش میں پریورتت ہو گیا بولے میں نے اٹلی کے ایک گدھے کے بارے میں پڑھا تھا جو الجبرے کے پرشن تک حل کر سکتا تھا لیکن بولنے والا گدھا آج ہی دیکھا ہے منشیہ کا وجان کیا کچھ نہیں کر سکتا بولو کیا چاہتے ہو میرے پاس ادھک سمے نہیں ہے میں نے کہا آپ سے پندرہ منٹ کے لیے ایک انٹرویو چاہتا ہوں سوچتا ہوں کہیں آپ انکار نہ کر دیں کہ میں ایک گدھا ہوں پنڈت جی ہنس کر بولے میرے پاس انٹرویو کے لیے ایک سے ایک گدھا آتا ہے ایک اور صحیح کیا فرق پڑتا ہے شروع کرو میں شروع کرنے ہی والا تھا کہ اتنے میں مالی دور سے ڈنڈا لیے بھاگتا ہوا نظر آیا میں نے مالی کی اور دیکھا پھر پنڈت جی کی اور پنڈت جی سمجھ گئے انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مالی کو روک دیا اور سوئم ٹہلنے لگے میں نے رامو دھوبی کی دکھ بھری کہانی سنکشپت شبدوں میں سنا دی پنڈت جی بہت پربھاوت ہوئے کہنے لگے اس معاملے میں سرکار کچھ نہیں کر سکتی مگر میں اپنی جیب سے سو روپیہ دے سکتا ہوں یہ کہہ کر انہوں نے جیب سے سو روپئے کا نوٹ نکالا اور میرے لمبے کان کے بھیتر اڑس دیا میں نے کہا پنڈت جی کدوئی بھی اس پرکار کا دان دیا کرتے تھے اس سے سینکڑوں لوگوں کا بھلا تو ضرور ہو جاتا لیکن ہے تو دان ہی بولے دان تو ہے میں نے کہا دان دینا بند ہونا چاہیے ہر بھارت واسی کا یہ ادھکار ہونا چاہیے کہ جب وہ مرے تو اس کے بعد راجیہ اس کے بیوی بچوں کا نرواہ کا پربند کرے سوتنترتا کے مول سدھانتوں میں سے ایک یہ ہونا چاہیے سدھانت تو ٹھیک ہے پنڈت جی بولے لیکن سدھانتوں کو ویوہار میں لانے کے لیے خون پسینہ ایک کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے بہت کم لوگ تیار ہوتے ہیں لوگوں میں آپ کے پرتی اسیم آدر ہے آپ کی بتائی گئی یوجناؤں سے اتینت لگاؤ ہے آپ کا ہر آدیش ان کے سر ماتھے ہوتا ہے آپ سنسار بھر میں شانتی استھاپت کرنے کے لیے جو پریتن کر رہے ہیں ان سے نہ کیول بھارت کے لوگ بلکہ سمست دیشوں کے لوگ آپس میں اس کرنے لگے ہیں پنڈت جی مسکرائے بولے گدھا ہونے کے باوجود تم باتیں اچھی بنا لیتے ہو میں نے کہا آج میں سنسار کے ایک مہان راجنیتیج کے سامنے کھڑا ہوں جانے پھر ایسا اوسر ملے نہ ملے اس لیے کیوں نہ اپنے من کی بات آپ سے کہہ ڈالوں پنڈت جی آپ کی ودیشک نیتی کی سفلتا سرومانیہ ہے راشٹری جیون میں بھی آپ کی سودیش بھکتی جن مترتا اور راشٹری سیوا سے انکار نہیں کیا جا سکتا جو کوئی ایسا کرے گا منہ کی کھائے گا اس تھوڑے سے سمے میں ہی آپ بھارت کو جس شکھر پر لے گئے ہیں اس سے آپ کے کندھوں کی مضبوطی کا پتہ چلتا ہے لیکن پنڈت جی کیا یہ کافی ہے ایک راشٹر ایک بڑا راشٹر شور ویر راشٹر بھارت جیسا راشٹر کب تک ایک ویکتی کے سہارے چلے گا کیا آپ وشواس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یدی آپ نے اپنے شاشن میں اچت پریورتن نہ کیے تو آپ کے بعد بھارت کی وہی دشا ہوگی جو اشوک اور اکبر کے بعد ہوئی تھی اشوک اور اکبر بادشاہ تھے آج بھارت میں جنتنتر ہے پنڈت جی نے مجھے یاد دلایا کیول ووٹ سے جنتنتر نہیں ہوتا آج بھارت میں جو راجیہ ہے میں اسے ادھک سے ادھک نہرو کے آتم بلیدان کے نام سے پکار سکتا ہوں آتم بلیدان سدیو ویکتیگت ہوتا ہے اور وہ کیول ایک ویکتی کی اور دیکھتا ہے اور جب وہ ویکتی نہ رہے تو پھر کیا ہوگا پنڈت جی مجھے اس سے بہت بھے آتا ہے میں اس پرشن کا اتر پہلے ہی دے چکا ہوں پنڈت جی نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ میرے پیارے دیش کی جنتا میرے بعد کوئی اتنا بڑا نیتا اتپن نہیں کر سکتی جو پرستھتیوں کو سنبھال سکے مجھے اپنی جنتا پر بھروسہ ہے آپ کا بھروسہ انوچت نہیں لیکن اسے ویوہار میں لانے کے لیے بھارتی جنتا کی رچناتمک شکتیوں کو جگانے کے لیے کیا یہ ضروری نہیں کہ اس کے لیے ابھی سے قدم اٹھایا جائے کما کیجیے گا پنڈت جی مجھے آپ کی سرکاری آپ کے سرکاری ادھیکاریوں میں کوئی رامو دھوبی کوئی چمن چمار کوئی دھونڈو مل مزدور نظر نہیں آتا کار والے بہت نظر آتے ہیں گدھے والا ایک بھی نہیں نظر آتا اگر راشٹریہ دھن کو بڑھانا ہے اگر راشٹریہ یوجناؤں کو اتروتر سفل بنانا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیش کو انتی دن دونی رات چوگنی ہو تو اس راجیہ پرنالی کو بدلنا ہوگا اوپر سے نیچے تک جنتا کے سمست استروں کو اوپر سے نیچے تک ایک پرتندو دینا پڑے گا اور ایک ایسی راشٹریہ سرکار کا نرمان کرنا پڑے گا جس میں دیش کی پوری جنتا پونجی پتیوں سے کانگریسیوں تک اور کانگریسیوں سے وادیوں تک سب شامل ہوں کےو ایسی سرکار ہی دیش میں اتساہ کی لہر دوڑا سکتی ہے آج جو کام دس یا پندرہ وش میں بہت سی آرتھک ہانی اور بہت سی رشوتخوری کے ساتھ ہوتا ہے کم سے کم ہانی اور کم سے کم رشوتخوی اور کم سے کم سمئے میں پورا ہو جائے گا کام کی گتی بہت بڑھ جائے گی کیونکہ جنتا ہر استر پر راجیہ ادھیکاروں میں موجود ہوگی اس سمئے مزدوروں سے لے کر راجیہ منتریوں تک کی ایسی سنگھت سرکار کی اتنت آوشیکتا ہے پنڈت جی مسکرائے اور بولے میں نے سوچا تھا تم میرا انٹرویو لو گے معلوم ہوتا ہے تم انٹرویو لینے نہیں انٹرویو دینے آئے ہو میں گھبرا کر چپ ہو گیا بات سچ کہی تھی انہوں نے مجھے چپ دیکھ کر بولے نہیں نہیں کہو کہو میں تو ہمیشہ سے ودیارتھی رہا ہوں ایک گدھے سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھ سکتا ہوں میں نے کہا میں آپ کو کیا سکھاؤں گا سورج کے سامنے چراغ کیا جلے گا لیکن چونکہ میں ایک غریب آدمی کا غریب گدھا ہوں جیون بھر بھوک کا شکار رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ جو درد آپ کے دل میں موجود ہے وہ ہماری دشا کو ہماری پرتی دن کی دشا کو دیکھ کر ہی آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے اس لیے جو آپ بات کہتے ہیں وہ مانو ہمارے ہی دل سے نکلتی ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ آپ کے اور ہمارے بیچ جو باڑ لگائی گئی ہے جو مشینری کھڑی گئی کھی جو مشینری کھڑی کی گئی ہے وہ اتنت پرتیکریا وادی مند گتی سے چلنے والی بلکہ پرا آپ کی اوگیا کرنے والی ہے اس لیے اس مشینری کے بھیتر جو شکتیاں کام کرتی ہیں وہ ہمارے وچاروں کی ورودھی ہیں اب تک جو کام ہوتا ہے وہ آپ کے بھے سے ہوتا ہے یعنی ابھی سے اس کے لیے پربند نہ ہوا تو جب آپ ہمارے بیچ نہ ہوں گے اس سمے یہ بھے بھی نہیں رہے گا اور پھر وہ لوگ اپنی منمانی کر گزریں گے تمہارا مطلب میرے ساتھیوں سے ہے پنڈت نہرو نے کہا میں نے کہا جو ساتھی آپ نے لیے ہیں جو آپ کی سیکنڈ لائن آف ڈیفینس ہے یہ آیو میں اور نیتتو میں بھی آپ سے بہت بوڑھے ہیں اور شاید آپ کے پہلے ہی بھگت جائیں گے مگر میرا مطلب ان لوگوں سے نہیں ہے میرا مطلب ایک سنگھت راشٹریہ سرکار کی استھاپنا سے ہے کیول ایسی سرکار ہی آگامی بیس تیس تیس ورشوں میں بھارت کو آگے لے جا سکتی ہے جس میں پورے کا پورا راشٹر اپنے وبھن ورگوں اور تتووں کے ساتھ راشٹریہ ہت تتھا انتی کے لیے سملت ہو پنڈت جی نے کہا میں نہیں مانتا کہ سرکار کی مشینری میرا ساتھ نہیں دیتی کوئی ادھارن دو میں نے کہا جتنے ادھارن چاہیں لے لیجئے آپ اپنی یوجنا میں پرائیویٹ سیکٹر کو کم اور پبلک سیکٹر کو ادھک رکھنا چاہتے ہیں مگر پرائیویٹ سیکٹر بڑھ رہا ہے جوٹ چائے بینک دھن کے اترکت ابھی ابھی پچیس کروڑ کروڑ روپے کی لاگت سے دو تیل کی ریفائنریاں کھلی ہیں ہم انہیں پورا کنٹرول کریں گے پنڈت جی نے کروت سے کہا اگر اینگلو ایران کمپنی کی طرح ہمارا وہی حال ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے کنٹرول کرتے کرتے ہمارا پردھان منتری بھی ڈاکٹر مصادق کی طرح کھیڑ ہو جائے تم بالکل گدھے ہو پنڈت جی نے کرد ہو کر کہا تم پرانے کلاسیکل کرانتکاروں کی سی باتیں کرتے ہو بھارت کی وشیش پرستھتیاں نہیں دیکھتے یہاں کی جنتا کی وشیش منوتی کا ادھین نہیں کرتے ان کی ان کی شانتی پریتا تتھا اہنسا کے پرتی گہرے پریم کا پرماڑ نہیں دیکھتے یہاں بھارت میں کام دھیرے دھیرے ہوگا دھیرے سماج کا ڈھانچہ بدلے گا یہ سب کام ایک دن میں نہیں ہو سکتا بھارت میں کرانتکاری شکتیاں بھارت کے سمو کر ہیں اور رچ بس کر اوپر ابھریں گی باہر کا پیبند نہیں لگے گا میں تم سے صاف صاف کہہ دیتا ہوں گدھے دھیرے دھیرے سب کام ہوگا تب تک رامو کی بیوی کا کیا ہوگا ان بچوں کا کیا ہوگا جنہیں اس دیش میں نوکری نہیں ملتی کام نہیں ملتا جو ووش ہو کر اس دیش سے دیش سے باہر چلے جاتے ہیں پھر اس دیش کی بڑھتی ہوئی بیکاری کا کیا ہوگا ہر پردیش کے آنکڑے دیکھ لیجیے ابھی تھوڑے دن ہوئے اتر پردیش کی سرکار نے سویکار کیا تھا کہ ان کے پردیش میں بیکاری بڑھ رہی ہے میرے پاس کوئی چھو منتر نہیں ہے کہ ایک دن میں بھارت کی دشا بدل ڈالوں ایسا آج تک کسی دیش میں نہیں ہوا پچیس تیس سال سے پہلے کسی دیش کی دشا اتنی جلدی نہیں بدل سکتی ہر دیش کا اتہاس یہی کہتا ہے خون پسینہ ایک کر دینے سے ہی راشٹری شکتی بڑھتی ہے پھر میری پیچھ پر ہاتھ رکھ کر بولے تو نے پندرہ منٹ سے ادھک لے لیے اب میں جاتا ہوں میں نے کہا پنڈت جی آپ سے ایک نویدن ہے سمبھو ہے انگلینڈ میں آپ نے گدھوں کی سواری کی ہو لیکن بھارت میں تو میں نے نہیں سنا کہ آپ گدھے کی پیٹھ پر سوار ہوئے ہوں میرا اہو بھاگیہ ہوگا اگر آپ پنڈت جی نے مجھے اپنا واکیہ پورا نہیں کرنے دیا اور وہ چکر میری پیٹھ پر بیٹھ گئے اور کچھ سمے تک مجھے باغ کے ارد گرد ایسا دوڑایا ایسا دوڑایا کہ میرا سانس پھول گیا آخر میں نے ہار مان لی بھگوان کے لیے پنڈت جی اب تو اتر جائیے میں نے بار بار کہا وہ ہنس کر ایک دم اتر پڑے اور بولے اب بتا مند گتی سے چلنے والا کون ہے اس کے بعد وہ میری اور سے مڑے اور میں نے دیکھا کہ برامدے میں کچھ ودیشی دوت ایک دو فوٹوگرافر ٹہل رہے تھے اور پنڈت جی کی گدھے کی سواری کرنے کی فوٹو لے رہے تھے دو ایک سیکرٹری لوگ بڑی پریشانی سے ٹہل رہے تھے نہرو جی میری پیٹ تھپ تھپا کر ادھر چلے گئے اور جاتے جاتے مجھ سے کہہ گئے اس دھوبن کو وہ سو روپے کا نوٹ ضرور پہنچا دینا میں بڑے گورو سے دل کی چال چلتا ہوا پنڈت جی کی کوٹھی سے باہر نکلا کیوں نہ ہو آخر بھارت کے پردھان منتری سے ملاقات کر کے آیا تھا باہر آتے ہی مجھے پریس کے نمائندوں اور فوٹوگرافروں نے گھیر لیا گھیر لینا گدھے کو پریس کے نمائندوں کا اور لے کر لے کر جانا اسے کانسٹیٹیوشن کلب میں اور الیکھ گدھے کی پریس کانفرنس کا پردھان منتری کی کوٹھی سے باہر نکلتے ہی میں نے اپنے آپ کو سنسار کا اتنت پرسدھ گدھا پایا شن بھر پہلے میں ایک اتنت اپرسدھ گدھا تھا جو سڑکوں پر پرارتھنا پتر لیے مارا مارا پھرتا تھا لیکن پردھان منتری سے بھیٹ ہوتے ہی مانو میرا بھاگیہ بدل گیا جب میں کوٹھی سے باہر نکلا تو دروازے کے باہر پریس کے نمائندوں اور فوٹوگرافروں کا ایک سموہ جٹا تھا تل دھرنے کو جگہ نہ تھی میری فوٹو پر فوٹو لیے جا رہے تھے اور وہ لوگ مجھے گھیر گھار کر کانسٹیٹیوشنل کلب لے کے گئے تاکہ میرا انٹرویو لے سکیں کانسٹیٹیوشن کلب میں پریس کے نمائندوں نے مجھ پر پرشنوں کی بوچھار کر ڈالی پردھان منتری سے آپ کی کیا کیا باتیں ہوئیں ایک نمائندے نے پوچھا میں نے کہا کچھ گھاس کے بارے میں کچھ گلاب کے پھولوں کے بارے میں دوسرا نمائندہ بولا آپ ہمیں اڑا رہے ہیں صاف صاف بتائیے نا کس وشے پر بات چیت ہوئی لیکن میں کہاں ان کی باتوں میں آنے والا تھا میں نے کہا کچھ دھوبیوں کے بارے میں کچھ ان کے گدھوں کے بارے میں کوئی کچھ نئی نسل کے گدھوں کے بارے میں جو آج کل بھارت میں تیار ہو رہی ہے تیسرا نمائندہ بولا ولایتی گدے گدھوں کے بارے میں بھی کوئی چرچا ہوئی کیا میں نے کہا ہاں جب پنڈت جی ولایت میں پڑھتے تھے تو اکثر گدھوں کی سواری کیا کرتے تھے ان دنوں انہیں فورڈ شاعر کے گدھے بہت پسند تھے پریس کی نمائندوں کی پینسلیں برابر چل رہی تھی لیکن صاف معلوم ہوتا تھا کہ جس بات کی انہیں مجھ سے آشا تھی وہ پوری نہیں ہو رہی تھی مجھے ان بیچاروں پر دیا آ گئی آخر مجھے گھوشنا کرنی پڑی ماننی مہیلاؤں تتھا سجنوں کیونکہ پریس پریس کے نمائندوں میں کئی مہیلائیں بھی تھیں آپ کو یہ جان کر بڑی پرسنتا ہوگی کہ بھارت میں میں اکیلا گدھا ہوں جسے آج پنڈت جواہر لال نہرو کو اپنی پیٹ پر سوار کرنے کا گورو پراپت ہوا ہے یہ گھوشنا سنتے ہی بہت سے نمائندے پرسنتا وش وش اچھل پڑے انہیں اپنے سماچار پتروں کے لیے پہلے پننے کی ہیڈ لائن مل گئی تھی میں کلپنا ہی کلپنا میں سماچار پتروں کی ہیڈ لائنیں تیرتے ہوئے دیکھنے لگا اتنے میں کسی نے مجھے کان سے جھنکوڑ کر کے چونکا دیا یہ امریکی پترکا لائف کا نمائندہ تھا اس کے ساتھ نیو یارک ٹائمس اور لندن ٹائمس اور مینچیسٹر گارجین کے نمائندے بھی موجود تھے لائف کا نمائندہ بولا ہے hey, مسٹر تم تو ہمارے فرانسس سے بھی بڑھ کر گئے فرانسس کون ہے بولنے والا کھچر ہے میٹرو گولڈون میئر کی فلموں میں کام کرتا ہے لیکن اسے کبھی یہ سوبھاگیہ پراپت نہیں ہو سکا کہ سنسار کے کسی مہان راجنیتیج سے بھیٹ کر سکے نیو یارک ٹائمز کے نمائندے نے لائف کے نمائندے کو کو کوٹ کلر سے پکڑ کر کہا کوٹ کالر سے پکڑ کر کہا ہے hey بھائی میں تم سے کہتا ہوں اگر ہمارے فرانسس کا اور اس بھارتی گدھے کا ساجھا انٹرویو لیا جائے اور اسے امریکہ کے ٹیلی ویژن پر پرسارت کیا جائے تو لائف کا نمائندہ یہ اچھوتی تجویز سن کر خوشی سے اچھل پڑا بولا ابھی کیبل کرتا ہوں کہ وہ لوگ فرانسس کو چارٹرڈ ہوائی جہاز دوارا بھارت بھیج دیں بھگوان شاکسی ہے مزہ آ جائے گا مینچسٹر گارجین کے نمائندے نے ذرا کٹو سور میں کہا مگر بھائی ذرا اس کے راجنیتک وچار تو معلوم کر لیں بڑا کئیاں گدھا معلوم ہوتا ہے لندن ٹائمز کے نمائندے نے رائل کمیشن کے کسی سدسیہ کی طرح بولتے ہوئے کہا ہے مسٹر ڈنکی ویکتگت سوتنتتا کے سبب میں تمہارے کیا وچار ہیں میں نے کہا ہر گدھے کو گھاس چرنے کی سوتنتا ہونی چاہیے اور کو ایگزٹینس کے سبب میں میں نے کہا ہر گدھے کو چاہیے کہ سوئم بھی جیے اور دوسروں کو بھی جینے دے کم سے کم ہم گدھے تو ان نیموں کا پالن کرتے ہیں میں منشیوں کی بات نہیں کرتا جاتی بھید بھاؤ کے سبب میں تمہارے کیا وچار ہیں میں نے کہا ہم گدھوں میں کسی پرکار کا جاتی بھید بھاؤ نہیں ہے گدھا کالے بالوں والا ہو یا بھورے والا اس کا ماتھا سفید ہو یا کالا اس کی کھال دھاری دار ہو یا بے دھاری دار ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے سماج میں سب گدھے برابر ہیں مینچسٹر گارجین کے نمائندے نے اس دلچسپی سے New York New York Times اور لائف کے نمائندوں کی اور دیکھا جیسے کہہ رہا ہو دیکھو میں تم سے نہ کہتا تھا کہ پہلے اس کے وچار معلوم کر لو لائف والے نے نیو یارک ٹائمس والے سے کہا میرے وچار میں فرانسس کو بلانے کا کوئی لابھ نہیں مینچیسٹر گارجین کے نمائندے نے پوچھا مہاشے یہ پورب اور پشچم میں جو ٹھنڈا یدھ چھڑا ہوا ہے اس کے سمبند میں بھی تو منہ سے پھول جھاڑیے میں نے کہا ہم گدھوں میں کبھی کوئی ٹھنڈا یا گرم یدھ نہیں ہوتا واستو میں ہم گدھے لوگ جیسا کہ آپ منشیوں کو معلوم ہوگا کہ یدھ سے گھور گھرنا کرتے ہیں آپ نے پرا دیکھا ہوگا کہ گھاس کے ایک ہی پلاٹ پر درجنوں گدھے ایک ساتھ چرتے ہیں اور کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوتی ہماری سمجھ میں نہیں آتا آخر منشیہ اس طرح ایک ساتھ کیوں نہیں چر سکتے پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وبھن رنگوں تتھا جاتیوں والے گدھے مل جل کر اینٹینڈ ہوتے ہیں اور ایک نیا مکان بنانے میں سہایتا کرتے ہیں اب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ تم منشیہ وبھن رنگوں تتھا جاتیوں والے منشیہ کیوں مل جل کر ایک نیا کارخانہ یا ایک نیا سنسار نہیں بنا سکتے اور پنچشیل کے سمبندھ میں آپ کے وچار اس پر لندن ٹائمز کے نمائندے نے گھرنا سے منہ موڑ کر مینچیسٹر گارجین کے نمائندے سے پوچھا پوچھنا بیکار ہے اس گدھے پر نہرو کا جادو چل چکا ہے اچھا ہوا کہ یہ گدھا بارڈنگ کانفرنس میں نہیں تھا ورنہ جانے کیا کیا اپدرو مچاتا وہ تینوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے ان کے جانے کے بعد اور بہت سے پرشن ہوئے وبھن وشیوں پر جن کا اتر دینے کا میں نے پورا پریتن کیا ارتھات جہاں تک گدھے سے اتر بن سکتا تھا یہ پریس کانفرنس کوئی ڈیڑھ گھنٹے تک جاری رہی اس کے بعد سب نمائندے اپنی اپنی رپورٹ دینے میں اپنے دفتروں کو چلے گئے کیونکہ آج انہیں ایک نیا شوشہ ہاتھ آیا تھا اتنی لمبی چوڑی کانفرنس کے بعد میں بھی پسینے سے لت پت تھا اور تھک گیا تھا میں نے سوچا کہ رامو کی ودھوا کے گھر جانے سے پہلے جمنا میں نہانا چاہیے طبیعت ہلکی ہو جائے گی اور تھکاوٹ دور ہو جائے گی یہ سوچ کر میں کانسٹیٹیوشن کلب سے باہر نکلا کہ ایک بھاری بھرکم لیکن ناٹے قد کے آدمی نے جو ایک بہت عمدہ دھوتی اور بہت عمدہ سفید اچکن پہنے ہوئے تھا مجھے سمبودت کرتے ہوئے کہا کما کیجیے گا آپ وہی گدھے ہیں نا بولنے والے گدھے جنہیں ہمارے پردھان منتری سے ایک اسپیشل انٹرویو ملا ہے جی ہاں ناٹے قد کے آدمی نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا کچھ دیر چھپ رہا پھر مانو اپنے آپ کو سنبھال کر بولا اگر کشٹ نہ ہو تو اس سمے کا کھانا میرے غریب کھانے پر کھائیے میری کوٹھی یہاں کانسٹیٹیوشن کلب سے بہت نکٹ ہے برجوٹیا محل مگر یہاں سے کیسے چلیں گے میں نے ایک جمہائی لے کر پوچھا میں بہت تھکا ہوا ہوں میرے پاس ایک ویو گاڑی ہے آپ شاید اس میں نہ آ سکیں اس لیے میں ایک شیورلے لوری آپ کے لیے لیتا آیا ہوں جیون میں پہلی بار میں نے شیورلے لوری میں سفر کیا بھائی یہ لوہے کا گدھا خوب ہوتا ہے برجوٹیا محل سچ مچ ایک محل کی ہی طرح سجا ہوا تھا جس صوفے پر لے جا کر مجھے بٹھایا گیا وہ اتنا بڑا تھا کہ اس پر دو گدھے آسانی سے آرام کر سکتے تھے برجوٹیا محل میں تشریف رکھوائے جانے کے بعد برجوٹیا نے بڑے آدر پورک جھک کر کہا آپ کیا پئیں گے لیمن اسکویش یا شربت رو افزا میں نے کہا جی میں تھوڑی سی گھاس کھاؤں گا برجوٹیا نے بڑی گمبھیرتا سے گھنٹی بجائی جیسے آیو بھر مہمانوں کا گھاس کھلانا ان کا نیم رہا ہو اس کے بعد اس نے اپنے نوکر کو کچھ آدیش دیا تھوڑے سمے کے بعد جب نوکر نے پھر کمرے میں پرویش کیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ چاندی کی ایک بڑی سی سندر ٹرے میں ہری ہری دھوپ دھلی دھلائی رکھی ہے بڑی باریک کٹی ہوئی گھاس تھی جس کے کھانے سے دانتوں کو ذرا بھی کشٹ نہیں ہوتا تھا گھاس کھانے کے بعد نوکر نمبر دو نے چاندی کی ایک بالٹی میں مجھے پانی پرست کیا ریفریجریٹر کا ٹھنڈا کیا ہوا پانی تھا جس میں جانے کتنی سگندیاں اور شربت ملے ہوئے تھے جب میں پانی پی چکا تو نوکر نمبر تین نے سفید تولیے سے میرا منہ صاف کیا نوکر نمبر چار نے آ کر پوچھا آپ کون سا پان نوش فرمائیں گے سادہ یا کوام والا میں نے کہا کوام بہتر رہے گا لیکن دیکھنا کوام خاص لکھنؤ کا ہو ورنہ سارا مزہ کرکرا اتنا کہہ چکنے کے بعد میں سیٹھ برجوٹیا کی اور مڑا اور ان سے پوچھنا پڑا آپ نے اتنا کشٹ کس لیے کیا سیٹ برجوٹیا نے اپنی کرسی ذرا آگے سرکا لی اور میری اور دھیان سے دیکھ کر بولے شریمان جی صاف صاف کہہ دوں ارے بالکل صاف صاف کہیے میں نے آگرہ پورک کہا تو بات یہ ہے سیٹ برجوٹیا نے میرے اور قریب آتے ہوئے کہا میں اس پریس کانفرنس میں موجود تھا اس سمے میں نے انومان لگایا تھا کہ آپ پنڈت جی سے اپنے انٹرویو کا مول ادیہ بالکل گول کر گئے ہیں بس وہیں مجھے سندے ہوا او میں نے بات کو کچھ سمجھتے سمجھتے کہا بس آپ مجھے صاف صاف بتا دیجئے کہ آپ کے اور پنڈت جی کے درمیان کیا کیا باتیں ہوئیں بھائی باتیں تو بہت سی ہوئیں میں نے سنتوش جنک سور میں سر ہلا کر کہا راشٹریہ جیون کی باتیں ودیشی راجنیتی کی باتیں پنچ ورشیہ یوجنا کی باتیں کچھ ٹھیکے کی باتیں بھی ہوئی تھیں میرے مستک میں تیل کی ریفائنری کی چرچا ابھر آئی میں نے کہا ہاں کچھ ٹھیکے کی باتیں ہوئی تھیں کتنے کے ٹھیکے کی دس لاکھ یا بیس لاکھ اس سے ادھک ایک کروڑ برجوٹیا نے کرسی کو اور آگے سرکاتے ہوئے کہا اس سے بھی ادھک پانچ کروڑ جی نہیں اس سے بھی ادھک دس کروڑ برجوٹیا کی آواز کانپنے لگی وہ کرسی کھسکاتے کھسکاتے بالکل میرے چہرے کے قریب آ گیا دس کروڑ سے ادھک پچیس کروڑ میں نے کہا بس بس مجھے اب کچھ نہ بتائیے سیٹ برجوٹیا نے میرے ہوٹھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں مگر سنیے تو میں نے کچھ کہنا چاہا سیٹ برجوٹیا نے اپنے ہوٹھوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا بس اتنا کافی ہے پچیس کروڑ باپ رے سنیے شریمان جی آج سے آپ میرے پارٹنر ہیں پارٹنر میں نے حیران ہو کر کہا کس بات کے پارٹنر اسی سودے کے برجوٹیا نے سنگیت کرتے ہوئے کہا جس کی چرچا پنڈت جی سے ہوئی مگر میں نے کچھ کہنا چاہا مگر برجوٹیا نے پھر میرا واقع کاٹ دیا اگر مگر نہیں چلے گی میرے ساتھ برجوٹیا مجھے سمجھانے لگی دیکھیے یوں تو آپ بڑے بدھیمان ہیں مگر آپ کے پاس روپیہ نہیں ہے اور روپیہ میرے پاس ہے جتنا چاہیے میں آپ کو اس بزنس میں ایک تہائی کا حصے دار بنا لوں گا میں نے انکار میں سر ہلا کر کہا مگر یہ بھی تو دیکھیے اچھا اچھا میں سمجھ گیا آپ ادھک حصہ چاہتے ہیں اچھا چلیے ففٹی ففٹی آدھا حصہ میرا آدھا آپ کا روپیہ سب میں لاؤں گا چلیے اب تو ٹھیک ہے کیجیے اس کاغذ پر ہست میں نے ٹیلی فون پر سالیسیٹر کو کہہ کر سب معاملہ پہلے سے ہی لکھوا رکھا تھا دیکھیے میرا کتنا ٹھیک نکلا مگر صاحب آپ کو بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے میں اس کاغذ پر ہستاکر نہیں کروں گا برجوٹیا نے میری اور گور کر دیکھا اور بولا میں آپ کو گدھا سمجھتا تھا لیکن آپ تو بڑے کہیاں نکلے اچھا چلیے صاحب میں آپ کو اپنی فرم میں آدھے کا حصہ حصے دار بنائے لیتا ہوں اس ٹھیکے کے اترکت میری فرم کے دوسرے ٹھیکوں میں بھی آپ کا حصہ رہے گا دیکھیے اب انکار مت کیجیے گا اس کاغذ پر ہستاکشر کر دیجیے میں آپ سے سچ کہتا ہوں اس سے اچھی شرط آپ کو کہیں نہیں مل سکتی Barjotiya Barjotiya and Barjotiya construction company کا حصے دار بننا بھارت کے کسی بھی بڑے پونجی پتی کے لیے بھی بڑے گورو کی بات ہو سکتی ہے دیکھیے نا میں نے کہا میں ایک معمولی گدھا ہوں اور ہمارے اکثر شیئر ہولڈر گدھے ہی ہوتے ہیں ورنہ ہم اتنا لابھ کیسے کما سکتے آپ تو جانتے ہی ہیں برجوٹیا نے میری کھال میں چٹکی بھری اور زور سے کہہ کہا لگانے لگا اور اس پرکار میری پیٹ تھپکنے لگا جیسے وہ اور میں بچپن کے لنگوٹیا گدھے رہ چکے ہوں اور ورشوں ہم نے اکٹھی گھاس چلی ہو پھر اس نے مجھے آنکھ مار کر کہا میں اس کوٹھی میں آپ کے لیے ایک اچھا سا کمرہ الگ کیے دیتا ہوں فرسٹ کلاس ایئر کنڈیشنر کمرہ جیسا کسی مہاراج کے ریس کورس کے گھوڑے کو بھی نصیب نہ ہو ہر پرکار کا و آرام رات میں آپ کو منن بائی کا ناچ اور گانا میں نے سوفے سے اٹھنے کا پریتن کرتے ہوئے کہا مجھے تو آپ آگیا دیجیے دیکھیے میں ایک غریب ودھوا کا گدھا ہوں وہ اور اس کے بچے میری پرتیشا کر رہے ہوں گے پردھان منتری جی نے مجھے ان کے لیے رقم دی ہے اسے انہیں دینے جاؤں گا کہاں جائیں گے برجوٹیا نے پوچھا کرشن نگر جمنا پار تو وہاں تک جانے کی کیا آوشکتا ہے میں اپنی بیوک بھیج کر ان لوگوں کو یہیں بلوائے لیتا ہوں رامو دھوبی کی ودوا اور اس کے تینوں بچوں کو یہیں کوارٹر میں جگہ دیے دیتا ہوں اور مجھے اپنی کوٹھی میں ایک دھوبن کی ضرورت بھی ہے پہلا دھوبی سالہ بڑا کام چور ہے آپ بالکل چنتا نہ کیجیے سب ٹھیک ہو جائے گا ویسے آپ گھبرائیں نہیں اگر آپ کچھ دیر سوچنا چاہتے ہیں اس کاغذ پر ہستاکشر نہیں کرنا چاہتے نہ صحیح میں بھی ابھی آپ کو مجبور نہیں کرنا چاہتا مجھے سنگیت کی مدھم مدھم دھن کے ساتھ خواب خرگوش نہیں نہیں خواب گھر کی نیند سے جگایا گیا میں نے مسہری سے اٹھ کر دیکھا بہت سے نوکر ناشتہ لیے کھڑے تھے سوندھا سوندھا بھنا ہوا باجرے کا دھلیا کھانے میں بہت آنند آیا اس سے پہلے میں نے کیول سن رکھا تھا کہ منشیہ اپنے مطلب کے لیے گدھے کو باپ بنا لیتا ہے آج اپنی آنکھوں کے سامنے اس بات کی پشٹی ہو گئی جب میں دلیا کھا رہا تھا اسی سمے کیا دیکھتا ہوں کہ سیٹھ برجوٹیا ہاتھ میں بہت سے سماچار پتروں کا پلندہ اٹھائے خوشی خوشی چلے آ رہے ہیں آتے ہی ایسے الاس سے گلے ملے جیسے میں گدھا نہ تھا ان کا سگا بھائی یا باپ تھا آتے ہی کہنے لگے یہ دیکھیے دنیا بھر کے پتروں میں آپ کے فوٹو چھپے ہیں اور وہ بھی مکھ پشٹ پر آج تو آپ نے فارمولا کے سنکٹ کو بھی پچھلے پنوں پر پھینک دیا یہ دیکھیے چرچل کا بھاشن بھی دوسرے پنے پر آیا ہے میں نے دیکھا ڈیلی مرر نے سات کالم کی سرخی دی تھی بولتے ہوئے گدھے کی پردھان منتری سے بھینٹ سنسار کا مہان چمتکار اور نیو یارک ٹائمس نے پہلے پنے پر میرے اور فرانسس کے چتر ایک ساتھ پرکاشت کیے تھے اور اس کے اترکت ایک سمپادکیہ بھی لکھا تھا جس کا سارانش یہ تھا کہ اگر پنڈت نہرو بھارت کے گدھے کو انٹرویو دے سکتے ہیں تو ہمارے پردھان میٹرو گولڈون میئر کے فرانسس کو کیوں نہیں اس کا اوسر ملتا جتنا شیگر یہ کام کر ڈالا جائے اچت ہوگا پورے ایشیا میں امریکہ کی پرتھا خطرے میں پڑ جائے گی لندن ٹائمز کی تھی اب سنسار کے گدھے بھی یدھ کے ورد بولنے لگے پشچم کو خطرہ فرانس کے کنزرویٹو پتر لاماندے نے ایک ویانگاتمک سرخی جمائی تھی نہرو کا گدھا پنچ شیل کے پکش میں لیکن لاماندے سے کب نیا کی آشا کی جا سکتی ہے بھارت کے لگ بھگ لگ بھگ سبھی پتروں نے موٹے ٹائپ میں میرا انٹرویو چھاپا تھا بہت سے پتروں نے سمپادکیے بھی لکھے تھے اور کئی پتروں نے اس بات پر کڑی نکتہ چینی کی تھی کہ کیوں پنڈت جی نے ایک معمولی گدھے کو انٹرویو دیا ارتھات جتنے منہ اتنی باتیں لیکن اس میں کوئی سندے نہیں کہ ایک ہی رات میں میں نے انتر مہتو پراپت کر لیا تھا اور آج پورے سنسار میں میری ہی چرچا تھی اجی یہ تار تو دیکھیے سیٹ برجوٹیا نے تاروں کا بنڈل دکھاتے ہوئے کہا ادھکتر تار بدھائی کے تھے لیکن کچھ کام کے بھی تھے یہ دیکھیے یہ تار کنچن جنگا پروت کی چوٹی چھونے جا رہی جرمن ٹولی کی اور سے آیا ہے انہوں نے لکھا ہے وہ لوگ بڑے پرسن ہوں گے یدی آپ کیول پہلے دس ہزار فٹ تک ان کے ساتھ چل سکیں وہ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ پر کوئی بوجھ لادا نہیں جائے گا یہ تار دیکھیے پرسدھ فلم ڈائریکٹر خواجہ احمد عباس اور رمیش سہگل نے پرارتھنا کی ہے کہ آپ ان کی نئی فلم میں کام کریں تنخواہ دس ہزار روپیہ ماسک اور آنے جانے کے لیے ہوائی جہاز کا کرایہ الگ آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے نلینی جیونت سریا اور نرگس سے بات چیت ہو رہی ہے دیکھیں کسے چنا جاتا ہے یہ تار دیکھیے پرسدھ فلم اسٹار جونی واکر اور بھگوان آپ کے ساتھ مل کر ایک کامیڈی فلم بنانا چاہتے ہیں پبلسٹی میں آپ کا نام ان دونوں سے پہلے دیا جائے گا کہیے سویکار ہے اور یہ the great royal Indian circus کی طرف سے آفر ہے وہ لوگ آپ کو لے کر یورپ کے سفر پر جانا چاہتے ہیں میں نے کروتھ سے جھنجھلا کر تاروں کا بنڈل فرش پر پھینک دیا برجوٹیا نے شوق پرکٹ کرتے ہوئے کہا لوگ ایسی کھیاتی کے لیے ترستے ہیں اور آپ ہیں کہ اس سے انکار کر رہے ہیں اجی صاحب مجھے ایسی کھیاتی ملے تو میں گدھا تو گدھا سور بننے کو بھی تیار ہوں میں نے کرودھ وش اپنے دانت پیس لیے مگر میں کچھ کہہ نہ سکا سیٹھ برجوٹیا نے کہا باہر بہت سے لوگ آپ سے ملنے کی آشا لیے بیٹھے ہیں ملاقاتیوں کا کمرہ بھر گیا ہے میں کسی سے نہیں ملوں گا کرودھ وش پونچھ ہلاتے ہوئے میں نے کہا کم سے کم آپ دلی میونسپل کمیٹی کے چیئرمین سے تو مل لیجیے ہائے میں نے گھبرا کر کہا کیا وہ بھی آئے ہیں جی ہاں سیٹھ برجوٹیا نے کچھ اس پرکار سے آنکھ مار کر مجھ سے کہا مانو یہ سب اسی کا کیا دھرا ہو اصل میں دلی میونسپل کمیٹی آپ کو ایک مان پتر بھیٹ کرنا چاہتی ہے مجھے میں نے آشچر سے چلا کر کہا مجھے ایک معمولی گدھے کو یہ دلی میونسپل کمیٹی کو ہو کیا گیا ہے اب آپ معمولی گدھے نہیں رہے برجوٹیا نے پرسنتا وش چمکتے ہوئے کہا اب آپ بھارت وکھیات بلکہ وشو وکھیات گدھے ہیں سنسار کے مہانتم گدھے اور وہ کیول اس لیے کہ میں بھول سے پردھان منتری کی کوٹھی میں چلا گیا اور انہوں نے اس وس میری پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور تھوڑی دیر مجھ پر سواری کی اس لیے آشچر ہے صاحب گدھا میں ہوں یا آپ برجوٹیا نے کہا اگر آپ آگیا دیں تو میں انہیں بلا لوں نہیں نہیں میں نے کرودھ سے کہا نہیں صاحب میں اس یوگیہ نہیں کہ دلی میونسپل میونسپل کمیٹی میرے سواگت میں اور میری سیوا میں مان پتر پرست کرے جی مہاشے آپ کیا باتیں کرتے ہیں برجوٹیا نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا اور دیکھیے اب یہ بڑی بدتمیزی ہوگی اصل میں میں نے آپ کی اور سے ہاں کر دی ہے اور اب وہ لوگ سارا پربند کر چکے ہوں گے بازاروں میں پوسٹر لگ چکے ہیں شہر کے ماننی ویکتوں کو نمنتر جا چکے ہیں ذرا سوچیے تو صحیح اگر آپ نے مان پتر سویکار نہ کیا تو لوگ کتنے نراش ہوں گے اور سنیے برجوٹیا نے دبے کنٹھ سے کہا میری خاطر آپ اسے سویکار کر لیجیے اس سے ہماری پارٹنرشپ کو بہت لابھ ہوگا کون سی پارٹنرشپ میں نے جھلا کر کہا ارے رے اس کا تو مجھے ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے تھا برجوٹیا ہنس کر بولے اچھا میں جانتا ہوں آپ کی اور سے ہاں کیے دیتا ہوں آپ کو ان سے ملنے کا کشٹ کیا دوں اس وقت مگر سنیے تو مگر انہوں نے کچھ نہ سنا اور دوسرے کمرے میں چلے گئے تھوڑی دیر بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ لڑکیوں کا ایک دل کمرے میں پروشٹ ہوا باقی سب کے سب کالج کی لڑکیاں تھیں انہوں نے ہنستے ہوئے کھلکھلاتے ہوئے اور کہہ کہے لگاتے ہوئے مجھے گھیر لیا سب کی سب اپنی آٹوگراف بک لیے مجھ سے آٹوگراف مانگ رہی تھیں ان کی آٹوگراف بک پر شیلا رمانی دیوانند راج کپور دلیپ کمار اور دوسرے بڑے بڑے فلم اسٹاروں کے آٹوگراف تھے اور اب اب وہ میرا آٹوگراف مانگ رہی تھی کیسی ہیں یہ لڑکیاں جنہیں ایک دلیپ کمار اور ایک گدھے میں فرق نظر نہیں آتا سبھی کو ایک ہی آٹوگراف سے ہانکتی ہیں ان کی آنکھیں اس کتھت خیاتی سے کتنی چندیا گئی ہیں جب میں انہیں آٹوگراف دیکھ دے رہا تھا تو میں نے دیکھا برجوٹیا ایک لڑکی کو لیے وشیش روپ سے میرے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں آخر میرے پاس آ کر کہنے لگے یہ میری بیٹی ہے روپوتی اس کی آٹوگراف بک پر وشیش روپ سے کچھ لکھ دیجیے میں نے روپوتی کی اور دیکھا لمبی پتلی چھرہری سکمار سی لڑکی تھی اس کی نظر میں وچتر پرکار کی دھشٹتا تھی سوئم اتنت اپمان جنک اور ہر ادا اتنت کترم روپ رنگ سے وہ ایک لڑکی نہیں ایک چلتی پھرتی گڑیا دکھائی دیتی تھی میں نے پوچھا کیا لکھوں تو وہ تنک کر بولی اب میں کیا جانوں لکھنا ہو تو لکھ دیجئے ورنہ ایسی کوئی ضرورت بھی نہیں اس نے اپنی آٹوگراف بک بند کر دی بیٹی برجوٹیا نے اسے پیار سے پرنتو اتنے دھیرے سور میں ڈانٹا کہ مجھے پتا نہ چلے پرنتو مجھے پتا چل گیا لڑکی کی دہکتی نظریں ایک دم بجھ گئی اور اب اس میں چنچلتا اتپن ہو گئی کوئی اچھا سا آٹوگراف دیجیے نا اس نے کومل ہاتھ میرے کندھے پر کھن بھر کے لیے رکھا اور اس نے ایک میٹھا لمبا سوانس لیا مجھے ایسے لگا جیسے میں کسی سخت سنگ مرمر کے پھسلتے ہوئے فرش والے کمرے میں بند ہوں ایک ہری دوب والی گہری چارا گاہ میں ہوں میرے چاروں طرف سگندھ گھاس لہلا رہی ہے ڈھلوانوں پر چشمے ابل رہے ہیں سہانی دھوپ نے ورکشوں کے آس پاس اپنی سندر کے سفید سفید ٹکڑے نشچنت جیون سے پریپورن ہانک جب گدھا اتنت پرسن ہوتا ہے اور سنسار کو اپنی آتما کے سنگیت سے گنجا دیتا ہے وہی سنگیت اس سمے میرے ہوٹھوں پر آیا لیکن میں نے دیکھا کہ دوسرے ہی کشن لڑکیاں میری آواز سن کر بھاگ گئیں بہت سی لڑکیاں تو اپنی آٹوگراف بک بھی وہیں بھول گئیں کچھ کھڑوں کے بعد میں اپنے کمرے میں اکیلا کھڑا تھا منشیہ کتنا وچتر جیو ہے اسے کیول اپنی پرسنتا میں سنگیت سنائی دیتا ہے دوسرے کی پرسنتا ارتھین معلوم ہوتی ہے نکلنا گدھے کے جلوس کا چاندنی چوک سے اور پھول برسانا استریوں کا جھروکھوں میں سے مان پتر بھیٹ کرنا میونسپل کمیٹی کے پردھان کا اور اتر گدھے کا پاٹھک گڑھ اب میں کیا نویدن کروں کس ٹھاٹ سے جلوس دلی والوں نے میرا نکالا ہے لاکھوں لوگوں کی بھیڑ تھی جو ایک بولتے ہوئے گدھے کو دیکھنے بھر آئے تھے بیچاری استریاں اپنی مورتا کے کارن بڑی اندھوشواسی ہوتی ہیں کسی نے ان کے کان میں ڈال دیا کہ میں جو بولتا چالتا ہوں تو یہ چمتکار ہے ارتھات اس پرکار کی انیک باتیں یار لوگوں نے ان اندھوشواسی استریوں کے دلوں میں ڈال دی فلسوروپ جب میں چاندنی چوک سے جلوس کے ساتھ گزرا تو اوپر مکانوں کی کھڑکیوں سے مجھ پر پشپ ورشا ہوتی رہی جلوس میں جگہ جگہ بار بار گدھے کی جے گدھے کی جے کے نعرے گونجتے رہے اور میری سواری کو ٹھہرا کر درشنا بھلاشیوں کو میرے درشنوں کا شبھ اوسر پردان کیا جانے لگا مجھ سے کہا جاتا کہ آشرواد یا دھنیہ واد کچھ شبد ان کے سامنے بول دوں تاکہ انہیں وشواس ہو جائے کہ میں بالکل گدھا یا فراڈ نہیں ہوں سچ مچ ان کی بھاشا بولتا ہوں اتو مجھے کئی استھانوں پر بولنا پڑا میرے بولتے ہی لوگوں کی حالت عجیب ہو جاتی کئی لوگ تو مورچھت تک ہو گئے بہت سے لوگ وہاں گھٹنوں کے بل گر کر ہاتھ جوڑنے لگتے یا زمین پر لیٹ کر ساکشات دنڈوت کرنے لگتے پورے شہر پر ایک پرکار کی دھارمک تاسی چھا گئی تھی اور پھر جیسا کہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ سارا پربند سیٹ برجوٹیا نے کیا تھا اس دن مجھے خوب اچھی طرح ابٹن اور سگندھیاں مل مل کر کے سگندھیاں مل مل کر نہلایا گیا جیون میں میں نے کبھی اپنے آپ کو اتنا صاف ستھرا نہیں دیکھا تھا ایک بڑی سندر کڑھی ہوئی جھول میری پیٹھ پر تھی سونے کے جھومر میرے ماتھے پر اور گلے میں پھولوں کے اسنکھیہ ہار پڑے ہوئے تھے دو سیوک میرے ساتھ تھے جو برش سے ہار دو سو گج کے بعد میرے شریر پر دھول سے صاف کر دیتے تھے کیونکہ راستے میں دھول بہت اڑتی تھی ایک سیوک گلاب دانی لیے میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور ہر دو منٹ بعد میرے شریر پر گلاب کے عطر کی ورشا کر دیتا آج صبح صبح سیٹ برچوٹیا نے نائی سے وشیش روپ سے میری پونچھ کی حجامت بھی کروائی بالوں کو بڑے سندر ڈھنگ سے کاٹا اور پیروں کے ناخونوں کو سنوارا تھا نسندے آج میں سنسار کا سندرتم گدھا دکھ رہا تھا اس پرکار مجھے ٹاؤن ہال لے جایا گیا مجھے دیکھتے ہی ٹاؤن ہال کے بھیتر جتنے مانوی سجن پدھارے ہوئے تھے اٹھ کھڑے ہوئے اور ابھینندن پورک ہاتھ جوڑ کر پناہ اپنے اپنے استھانوں پر بیٹھ گئے مجھے اسٹیج پر لے جایا گیا اور وبھن سبھاؤں کی اور سے میرے گلے میں ہار ڈالے گئے اور اپہار بھیٹ دی گئی میونسپل کمیٹی کے پردھان نے اپنے مان پتر میں کہا جس سمے آپ پہلی بار ہماری میونسپل کمیٹی میں پدھارے تھے اس سمے ہمیں معلوم نہ تھا کہ آپ کون ہیں ہم نے آپ کو ایک معمولی گدھا سمجھا اور لات مار کر باہر نکال دیا آج ہمیں اپنی دشتا پر اتنت کھید ہو رہا ہے کہ ہم نے سنسار کے ایک مہان پرانی کے ساتھ ایسا ویوہار کیا یہ جلسہ اس درویوہار کی کتی پورتی تو نہیں کر سکتا لیکن ہم اس بھرے جلسے میں بڑے سچے دل سے آپ سے کما یاچنا کرتے ہیں شریمان گدھے جی آپ ہمیں کما کر دیجیے یہ ہماری آپ سے پرارتھنا ہے آشا ہے آپ ہمیں اوشی کما کر دیں گے کیونکہ آپ کا ہردے بہت بڑا ہے اور آپ بہت بڑے گدھے ہیں شریمان جی جس پرکار جس پرکار آپ نے رامو دھوبی کے دیہانت پر اس کی ودھوا پتنی اور اس کے بچوں کی روٹی پانی کے لیے سوئم پیدل چل کر دفتر دفتر گھوم کر کوشش کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ہردے میں نردھنوں کے لیے کتنی سہانوبھوتی ہے آپ گدھے ہو کر بھی مانوتا کے دکھ درد اپنی چھاتی میں چھپائے پھرتے ہیں کاش ہر منشیہ آپ کی طرح گدھا ہوتا آپ نے نسوارتھ سیوا شانتی پرتا سہانوتی تتھا مانو پریم کا اجول ادھارن پرستت کیا ہے اس سے پربھاوت ہو کر میونسپل کمیٹی آپ کو دلی کے ناگرک ادھکار پراپت کر پردان کرتی ہے افسوس کہ نئی دلی میں گدھوں کا داخلہ بند ہے ورنہ آپ کو وہاں کے اتھائی ناگرک ادھکار بھی پردان کیے جاتے استو جو کچھ ہم سے ہو سکا پرست ہے سویکار کر انگرہت کریں اس کے بعد لوگوں کی اور سے دس منٹ تک تالیوں کا شور ہوا اس مان پتر کے بعد پشوؤں کو مانو اتیاچاروں سے بچانے والی سبھا کی اور سے ایک ایک مانتر پرستت کیا گیا مان پتر گھڑ دوڑ کے گھوڑوں کی دیکھ ریکھ کرنے والی سبھا کی اور سے پڑھا گیا اور ایک مان پتر ریڑھی والوں کی سبھا کی اور سے بھی پڑھا گیا جو اپنی ریڑھیوں میں گدھے جوتتے ہیں ان تینوں مان پتروں میں میری سیواؤں کو سراہا گیا تھا ان سیواؤں میں پرتیک مان پتر کی ودھی ہوتی چلی جا رہی تھی کہ اب میں نے لجت ہونا چھوڑ دیا اور اپنی سیواؤں پر وشواس کرنے لگا ریڑی والوں کی سبھا کے مان پتر کا انتم واکی کچھ اس پرکار تھا آپ نے نہ کیول دلی کے گدھوں کی بلکہ بھارت بھر کے گدھوں کی لاج رکھ لی آپ کی مہان سیواؤں کو راشٹر کبھی نہ بھلا سکے گا آپ کے کارن بھارتی گدھوں کا سمان پورے شہر سنسار میں بڑھ گیا بھگوان انت کال تک ہم پر آپ کی چھتر چھایا بنائے رکھے آپ اسی پرکار راشٹر کی سیوا کرتے رہیں اتیادی اتیادی ان مان پتروں کے بعد میری باری آئی کہ میں دھنیہ واد شبد کہوں اتے میں مائکرو فون ہٹانے لگا تو چیئرمین نے فرمایا حضور یہ مائکرو فون ہے میں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ یہ مائکرو فون ہے اسی لیے تو ہٹا رہا ہوں کیونکہ میں گدھا ہوں اور میری آواز اتنی اونچی ہے کہ مجھے مائکرو فون کی ضرورت نہیں ہے تب جا کر چیئرمین صاحب کو میری بات سمجھ آئی انہوں نے کرمچاری کو مائکرو فون ہٹانے کے لیے کہا اور جب مائکرو فون میرے سامنے سے ہٹ گیا تو میں نے اپنا بھاشن شروع کیا اپستھت مہیلاؤں اور سجنوں یہ دلی ہے یہ وہ دلی ہے جو سینکڑوں بار بسی اور اجڑی اجڑی اور پھر بسی یہاں بڑے بڑے بادشاہ آئے اور اپنی شان شوکت دکھا کر چلے گئے یہاں بڑے بڑے گدھے آئے اور اپنی اپنی بولیاں بول کر اڑ گئے آج بھی آپ کے سامنے ایک گدھے کو آپ دیکھ رہے ہیں جس میں اس کے اترکت اور کوئی وشیشتا نہیں کہ وہ ایک گدھا ہو کر منشیوں کی بولی بول سکتا ہے اس میں کوئی وچتر بات نہیں ہے اگر ایک انسان کا بچہ بھیڑیوں کے گڑ سوبھاؤ کو اپنا سکتا ہے تو ایک گدھا انسانوں میں رہ کر کیوں انسانوں کے گڑ سوبھاؤ نہیں اپنا سکتا آپ نے میرا سمان کیا کیونکہ میں ایک گدھا ہو کر انسانوں کی سی باتیں کرتا ہوں لیکن آپ نے ان لاکھوں انسانوں کا سمان نہیں کیا جو انسان ہو کر گدھوں کی سی باتیں کرتے ہیں آپ نے بالکل اچت بات کی کیونکہ انسان انسان ہے اس میں سمجھ ہے بدھی ہے گیان ہے اور یہ سمست گن پشوؤں کے مقابلے میں اسے ادھک پراپت ہے اس لیے وہ ہم سے پرمکھ ہیں آج مجھے یہاں سے بولنے کی ضرورت نہ پڑتی اگر آج میں محسوس نہ کرتا کہ انسان اپنی پرمپرا اپنی جاتی اور اپنے اتہاس کے انوبھو کی اپیکشا کر مرتیو کی بھیانک گھاٹیوں میں کھوتا چلا جا رہا ہے آج وہ جیون کو نہیں مرتیو کو تلاش کر رہا ہے بڑے سے بڑا جیون نہیں بڑے سے بڑی مرتیو بھیانک بھینکر کروڑوں انسانوں گدھوں پشوؤں پیڑوں پتوں جھاڑیوں کو جلا کر راکھ کر دینے والی مرتیو آج انسان اس دھرتی پر سورگ نہیں نرک اتارنے پر اتارو ہے آج انسان کے اس ویوہار سے نہ کیول گدھوں کو بلکہ سنسار کے ہر پشو کو خطرہ ہے ہر پیڑ کو خطرہ ہے اس لیے ایک بے جبان گدھا ہوتے ہوئے بھی میں انسانوں کی زبان میں تم لوگوں سے کچھ کہنے آیا ہوں اے انسان اے آدرنی بھائی آج تیرے کارن ہر جیو جنتو کو خطرہ ہے جنگل کے شیر سے لے کر جھیل میں کھلتے ہوئے کمل تک ہر جاندار چیز کو خطرہ ہے ہم تیرے بھائی ہیں وکاس کے مارگ میں تم سے بہت پیچھے چھوٹے ہیں لیکن جیون کے مارگ میں تم سے بہت نکٹ ہیں اپنی سوارتھ پرتا تتھا ودویش کے کارن شاید تجھے یہ ادھیکار تو پراپت ہے کہ تنے شترو کی ہتیا کر ڈالے لیکن تجھے یہ ادھکار پراپت نہیں کہ توری دھرتی پر سے ایٹمی مرتو دارا پورا جیون نشٹ کر ڈالے اگر تجھ میں انسانوں کی سی سوجھ بوجھ نہیں ہے تو گدھوں کی بدھ سے کام لے ایک خرگوش کی بدھ سے کام لے دیکھ بھیڑیا کس پرکار اپنے بچوں کی رکشا کرتا ہے وکش کے تنے میں جیون کا رس کیسے دوڑتا ہے پتا سورج کے پرکاش سے کیسے خاد پدارتھ پراپت کرتا ہے کاش کاش تو ایک گدھے کی نہیں تو ایک پتے کی بدھی سے ہی کام لے سکے اے میرے انسان آدرنی بھائی مرتو کی اور سے لوٹا اس بھو منڈل پر چاروں اور سہما سہما جیون اداس جیون تیرے ہاتھوں کی اور دیکھ رہا ہے تو ہمیں کیا دے گا بم یا جیون است یا وناش اس دن سیٹھ منسوخ لال جی نے اپنی کوٹھی پر میرے سمان میں ایک بہت بڑی دعوت کا پربند کیا تھا دعوت اس روپ سے بڑی نہیں تھی کہ اس میں بہت سے لوگ آئے تھے بلکہ اس لیے بڑی تھی کہ اس میں بڑے بڑے لوگ آئے تھے وہ لوگ جنہیں یہاں کی سوسائٹی میں بڑا سمجھا جاتا ہے شہر کے لگ بھگ دو سو سمانت سجن پدھارے تھے اور پرتیک کی کوشش یہ تھی کہ کسی پرکار کسی پرکار میرے ساتھ فوٹو کھنچوا لیں یہ بڑے لوگ بھیتر سے کتنے چھوٹے ہوتے ہیں سستی کھیاتی کے کتنے بھوکھے یہاں میں یہ بھی اوشیہ کہوں گا کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے میرے ساتھ فوٹو کھنچوانے کا آگرہ نہیں کیا بلکہ دیکھنے میں مجھ سے بات تک نہ کرنا چاہتے تھے ان میں سے ایک کروڑ پتی سیٹھ بھاٹیا جی تھے جو کئی بینکوں کارخانوں بلڈنگوں کے مالک تھے ان کے سیکرٹری نے دعوت کے دوران آ کر میرے کان میں کہا سیٹھ بھاٹیا جی آپ سے ملنا چاہتے ہیں اکیلے میں آپ کوئی سمے دے دیجیے ابھی میں کوئی اتر سوچ بھی نہ پایا تھا کہ سیٹھ منسوخ لال جی مجھے وہاں سے ہٹا کر مہمانوں کی دوسری پارٹی کی اور لے گئے پھر وہاں میرا پریچے شروع ہوا اور وہی لمبی چوڑی بے سر پیر کی باتیں سننے میں آئیں پھر وہاں بھی ایک روبیلا ویکتی جو چہرے مہرے سے کسی اسٹیٹ کا راجا معلوم ہوتا تھا مگر بعد میں لالا ہر دیال پشکرنی کا منیم معلوم ہوا مجھے ایک اور لے جا کر کہنے لگا اس پچیس کروڑ روپے کی اسکیم کے بارے میں ہمارے سیٹھ پشکرنی جی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ابھی میں ان سے کچھ کہہ بھی نہ پایا تھا کہ سیٹھ منسوخ لال جی ہانفتے ہوئے میرے پاس آئے اور بولے یہ لیڈی سارے گاما گاؤں ہے نا جو بلڈنگٹن کلب کی پردھان بھی ہیں آپ سے ملنے کو بڑی اتسک ہیں میں نے کہا سارے گاما تو بھارتیہ سنگیت کی آدھی سپتک ہے وہ بولے نہیں یہ ان کا نام ہے ہاں بھارتیہ سنگیت میں انہیں دلچسپی اوشیہ ہے خیر آپ چل کر ان سے ملیے تو اس کے بعد وہ میرے گلے میں ہاتھ ڈال کر اور پشکرنی جی کے منیم کی اور تیکھی نظروں سے گھور کر مانو یہ کہہ کر اچھا تمہارا یہ ساہس کہ میرے ہی شکار پر ہاتھ صاف کرتے ہو مجھے اپنے پرتدوندیوں کے چنگل سے نکال کر لیڈی سارے گاما کی سے سارے گاما گاؤں کی اور لے چلے لیکن راستے میں کچھ مہیلاؤں نے کھیر لیا مسز گلال چند جن کا چہرہ سرخی لگانے سے سچ مچ گلال ہو رہا تھا بولی منسوخ لال جی ہمیں بھی تو آج کے ہیرو سے ملاؤ منسوخ لال نے ادھر ادھر دیکھا پانچ چھ مہیلائیں تھیں یہ سب بڑے بڑے سیٹھوں سوداگروں کی دوسری تیسری یا چوتھی پتنیاں تھیں یہ نئے دولتی لوگوں کی نئی پتنیاں تھیں پرانی گوارو پتنیاں جو وہ اپنے گاؤں سے لائے تھے جنہوں نے ان کے لیے سات آٹھ بچے جنے تھے ایک دھوتی میں نرواہ کیا تھا اور ایک ایک پائی سنبھال کر رکھی تھی وہ پتنیاں اب نئی پرستھتی میں پریتکتا ہو گئیں جیسے کچھ شبد شبد کوش سے باہر ہو جاتے ہیں اسی پرکار وہ پتنیاں اب نئے سماج کے تقادوں کو پورا کرنے کے لیے ایوگیہ تھیں اس لیے سماج سے باہر ہو گئیں اس سماج میں بدن کی سندرتا بال روپ کی نگنتا اور فراٹے دار انگریزی بولنا کتنا آوشک تھا اس سے ادھک ان بیچاری استریوں کے پاس کچھ اور تھا بھی نہیں ارتھات یدی ان کے مستک کے کپ بورڈ کے حصے کے برابر کپ بورڈ کے حصے برابر کر دیے جائیں تو ایک کھانے میں آپ کو کچھ ساڑیاں ملیں گی ایک میں کچھ شنگار کی تھوڑی سی سامگری ایک کھانے میں کچھ سینڈل ملیں گے ایک کھانے میں انگریزی کے مشکل سے ڈیڑھ دو سو دو سو شبد ایک کھانے میں پالتو بندر مینا اور کتے گھسے ہوں گے ہاں بچوں والا کھانا خالی ہوگا لیکن اس نئے سماج میں جو نتیہ نئے پروجیکٹوں ڈیمو اور ٹھیکوں کے کارن اتپن ہوا تھا ان استریوں کی حیثیت پرماڑ سدھ تھی ان میں کوئی سیمنٹ گرل کہلاتی تھی جس نے اپنے پتی کو سیمنٹ کا پرمٹ لے کر دیا تھا کوئی آئرن گرل کوئی پیپر گرل کوئی ہیوی مشینری گرل ایک سیٹھ نے تابڑ توڑ ساتھ وواہ کیے تھے اسی سے پتہ چلتا تھا کہ اس سیٹھ کا دھندا کتنا پھیلا ہوا ہے سیٹھ منسوخ لال نے ادھر ادھر بڑی ووشتا سے دیکھا پھر ان پانچ چھ مہیلاؤں کی اور دیکھا اور اسے ہر طرف مگر مچھ ہی مگر مچھ نظر آئے جو اس غریب کے پچیس کروڑ کے ٹھیکے کو نگل جانے کے لیے بے چین نظر آتے تھے اس سے پورو کہ وہ مجھے ان کے چنگل سے بچانے کے لیے کوئی بہانہ ڈھونڈ سکتا سوفے پر بیٹھی ہوئی ان مہیلاؤں نے مجھے چاروں اور سے گھیر لیا مسز گلال چند بلی کی طرح کھر کھر کرتی ہوئی میرے کانوں پر ہاتھ پھیر کر بولی how sweet and how handsome Mrs دلہ رانی میرے ماتھے پر ہاتھ پھیر کر بولی یہ تو مسٹر گاؤل سے بھی ہینڈسم ہیں یاد ہے کملا کملا کو خوب یاد تھا کیونکہ کملا جس سیٹھ کی تیسری پتنی تھی اسے ایک بار مسٹر گاؤلز سے کام پڑا تھا مسٹر گاؤلز ایک ودیشی انجینئر تھا اور ایک پروجیکٹ کے سمبند میں آیا تھا یہ بعد میں نکالا گیا لیکن اتنے سمے میں کملا کے سیٹھ نے آٹھ لاکھ کا سودا کھڑا کر لیا تھا کملا کو اچھی طرح یاد تھا کیونکہ ان دنوں مسز دلہ رانی اور کملا میں اس ٹھیکے کے سمبندھ میں بہت چل گئی تھی دونوں مسٹر گاؤلز کو اتنت سندر سمجھتی تھی مگر آخر میں پلڑا کملا کا بھاری رہا کملا کا بدن اتنت سندر تھا ایسا نپا تلا ڈھلا ڈھلایا کہ یہ بدن بھگوان دوارا نہیں فورڈ موٹر کمپنی میں تیار کیا ہوا معلوم ہوتا تھا اس کی آواز اتنی مدھر تھی کہ کسی استری کی نہیں پیانو کا سر معلوم ہوتی تھی اور اس کی چال جس پر ولنگڈن کلب کا ہر ممبر موہت تھا اور جو سچ مچ اس قیامت کی تھی کہ معلوم ہوتا تھا اس کے پاؤں گڈیئر کمپنی کے وشیش روپ سے نئے ٹائروں کی بناوٹ کو اچھی طرح سمجھ کر بنائے گئے ہیں کملا کا دل بس یہی ایک خرابی کملا میں تھی کہ اس میں دل نہیں تھا وہاں پر ایک پرمٹ فارم تھا ایک رجسٹریشن کا کاغذ تھا ایک سیٹ کا ٹینڈر تھا مگر دل نہیں تھا جو لوگ اس پر موہتے تھے اسے ٹھیکہ نہیں دیتے تھے انہیں شیگر بہت انہیں بہت شیگر اس بات کا پتہ چل جاتا تھا اور جو دیتے تھے انہیں بھی پتہ چل جاتا تھا مگر ذرا دیر کے بعد جب ٹھیکہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا تھا کملا نے اپنی بڑی بڑی سندر آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال دیں اور مدھرتم سور میں بولی تم پور ڈنکی سچ مچ بڑے ڈارلنگ ہو اس نے میری پیٹ پر یوں دھیرے سے ہاتھ پھیرا کہ مجھے لگا جدھر جدھر اس کا ہاتھ جا رہا ہے وہاں کی کھال مکھن کی طرح چکنی ہوتی جا رہی ہے میں اس کے عشق میں مورچھت ہو کر گرنے ہی والا تھا کہ سیٹھ منسوخ لال کی سپتری ارتھات روپوتی نے ٹھیک اسی سمے آ کر مجھے سنبھالا دے دیا اس نے آتے ہی ایسی کرودھ بھری نظروں سے گور کر کملا کی اور دیکھا کہ کملا ترنت میری پیٹ پر سے ہاتھ ہٹا کر پلٹ گئی مگر جاتے جاتے اپنی ساڑی کا پلہ سنبھال کر اپنی نازک لوچ دکھا گئی مس روپ پتی نے مجھ سے کہا آپ پھر آ جائیے گا اس سمے ان سے کما مانگ لیجیے لیڈی سارے گاما گاؤ آپ کو کب سے یاد کر رہی ہیں میں نے دبے سور میں ان مہیلاؤں سے کما مانگی اور مس روپ وتی کے ساتھ آگے بڑھ گیا تو پیچھے ایک مہیلا کی آواز سنائی دی چھی کمینی شاید یہ سنکیت روپوتی کی اور تھا لیڈی سارے گاما گاؤ بڑی بڑی بادامی آنکھوں والی چوڑی چھاتی والی بھاری کولہوں والی موٹی تازی روبیلی مہیلا تھی ان کے بال آدھے کالے اور آدھے سفید تھے ان کے بولنے اور ہنسنے کا ڈھنگ انہیں ہر جگہ استریوں سے الگ کر دیتا تھا یوں بھی تو ان کی مکھاکرتی میں نارتو کی بجائے ایک وچتر پرکار کا پورش پورشیہ تیور پایا جاتا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا انہیں بناتے سمے بھگوان اس دویدھا میں پڑ گیا کہ انہیں پروش بنائے اتوا استری لیڈی سارے گاما گاؤ بھگوان کی اسی دویدھا کا ساکشات پرتیک تھیں مجھے دیکھتے ہی وہ سوفے پر سے اٹھی اور میرا داہنا کان اپنے بائیں ہاتھ سے زور سے کھینچ کر بولی کیسے ہو نوجوان اچھا ہوں مادام میں نے جھک کر کہا لیڈی سارے گاما نے ایک زور کا پوروشی کہہ کہا لگایا اور میری پیٹھ پر زور کا ہاتھ مارتے ہوئے جس نے شاید میری ایک ہاتھ پسلی توڑ دی ہوگی کہا دیکھو میں نے تمہیں کتنی جلدی پہچان لیا میں نے کہا گدھا ہزار آدمیوں میں پہچانا جاتا ہے لیکن خوبصورت دماغ والی استری ہزار سندر استریوں میں بھی نہیں پہچانی جا سکتی لیڈی سارے گاما گاؤں نے پھر ایک زوردار ٹھاکا لگایا میری پیٹھ پر دوسرا ہاتھ مار کر اور شاید دوسری بار بھی پسلی توڑ کر بولی میرے پتی سے ملو سر سارے گاما گاؤ سر سارے گاما گاؤ بہت دبلے پتلے اور شرمیلے ویکتی تھے ہوٹھوں ہی ہوٹھوں میں کچھ گنگنا کر رہ گئے ایسے لج لجے بے کمر بے ریڑھ کی ہڈی کے دکھائی دیتے تھے مانو اپنی ساری ہڈیاں پسلیاں شریر سے نکلوا کر بینک کے کسی لاکر میں رکھائے ہوں تاکہ پتنی کے ہستکشیپ سے سرکشت رہیں لیڈی سارے گاما گاؤں کے پیچھے پیچھے اس طرح چلتے تھے جیسے کوئی ننہا سا پیکنیز کتا اپنی مالکن کے پیچھے پاؤں کرتے ہوئے چلتا ہے لیڈی سارے گاما گاؤں نے مجھے اپنے پتی کی اور گھورتے ہوئے دیکھ کر کہا ان کی اور ادھک مت گھوریے ورنہ ابھی ان کا ہارٹ فیل ہو جائے گا سر سارے گاما گاؤں کا چہرہ کانوں تک سرخ ہو گیا دوسرے کھڑ میں گردن تک پیلا ہوٹ بھی پیلے پڑ گئے انہوں نے کچھ بولنے کا پریتن کیا لیکن سفل نہ ہو سکے لیڈی سارے گاما گاؤ نے کہا آپ کی بدھیشیلتا کی بڑی پرسنشا سنی ہے اور اس سمے معاملہ بھی ایک ایسا آ پڑا ہے جس کا فیصلہ کوئی بدھ جیوی ہی کر سکتا ہے جی میں تو ایک معمولی گدھا ہوں لیڈی سارے گاما گاؤ نے کہا اب آپ بنیے نہیں ہم سب جانتے ہیں بات اصل میں یہ ہے میرے نکمے گدھے کہ کل شام کو ہمارے ولنگڈن کلب میں سوندر پرتیوگتا ہے شہر کی سندرتم استریاں اس پرتیوگتا میں بھاگ لینے آ رہی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس بار اس پرتیوگتا کا فیصلہ کرنے کے لیے کسی آدمی کو جج نیت نہ کیا جائے بلکہ تمہیں ایک گدھے کو اس کا جج بنایا جائے وہ کیوں میری دلچسپی ذرا بڑھی اس لیے میں نے یہ پرشن کیا وہ بولی اس لیے کہ آدمی عورتوں کو ہمیشہ دلچسپی کی نظر سے دیکھتے آئے ہیں آپ کو کیسے معلوم کہ ایک گدھا نہیں دیکھ سکتا لیڈی سارے گاما گاؤ ہنس کر بولی کوئی بات نہیں مگر اب کے ہم تمہیں ہی اس سوندر پرتگتا کا جج بناتے ہیں ایک تو بھائی ہمارے یہاں کلب میں پروشوں میں ایسی چلتی ہے کہ ہر ویکتی اپنی پریمکا کے پکش میں رائے دینے پر تلا ہوا ہے مطلب یہ کہ ہر کسی کو کسی نہ کسی میں دلچسپی ہے اس استھتی میں کوئی نشپکش ویکتی ڈھونڈنا مشکل ہے سوبھاگیہ سے تمہارے آگمن نے اس سمسیا کا لگ بھگ سمادھان کر دیا ہے لگ بھگ اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ تم استریوں کے بارے میں کچھ جانتے بھی ہو یا نہیں میں نے کہا جی میں ایک گدھا ہوں اس لیے اس بارے میں جو بات نہیں کر میں اس بارے میں کوئی بات نہیں جانتا وہ سنسار بھر میں کوئی آدمی جان بھی نہیں سکتا وہ کیسے میں نے کہا اگر آپ نے اتہاس کا ادھین کیا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رومن سامراجیہ کے کال میں سندر استھتیاں سندر استریاں کیول گدھی کا دودھ پیتی تھی کیونکہ گھی کے دودھ کے پوشٹک تتو منشی کی ماتا کے دودھ کے پوشٹک تتو سے ملتے جلتے ہیں اور میں یہ کوئی مزاق کی بات نہیں کر رہا آپ آج ہی کسی ڈاکٹر سے اس کی پشٹی کروا سکتی ہیں اتو اس یو استریاں سوندر ودھن کے لیے گدھی کا دودھ پیتی تھی اور اسی کے دودھ سے اسنان بھی کرتی تھی تاکہ تا شیت اور چکنی رہے اسی کارن سے رومن سامراجیہ کے دنوں میں استریوں کی توچا اتنی شویت چکنی اور سندر ہوتی تھی اب جب سے استریوں نے گدھوں کے بجائے کتے پالنے شروع کیے ہیں اور دودھ سے اسنان کرنے کے بجائے پاؤڈر لگانا شروع کیا ہے ان کی توچا قروب سے قروب تر ہوتی جا رہی ہے مادام یہ میں جانتا ہوں کہ بہت سی سندر استریاں اپنے لپسٹک پاؤڈر کے نیچے کتنی قروب ہوتی ہیں لیڈی سارے گاما گاؤ جو پورش تتھا ناری کروپتا کے کارن سارے کلب میں پرسدھ تھیں اور لپسٹک پاؤڈر بالکل نہیں لگاتی تھیں میری اس اگیان تہ پرشنسا کی پرشنسا کے ساتھ بہت پرسن ہوئی بولی بس بس کل کی سوندر پرتہ کے آپ ہی جج ہیں مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہیں آپ ہم استریوں کے سوندر کو کسی گدھی کے سوندر کی کسوٹی پر مت کسیے گا ادارن سوروپ ایک استری کی دو ٹانگیں ہوتی ہیں اور ایک گدھی کی چار میں نے کہا اور ایک کیکڑے کی آٹھ ہوتی ہیں جی نہیں آپ نشچنت رہیے میں دو ٹانگوں والے پشوؤں کے سوندر کی کسوٹی چار ٹانگوں والے پشوؤں سے بالکل الگ سمجھتا ہوں بڑی کرپا ہوگی آپ کی کل آپ ساڑھے چھ بجے ولنگٹن کلب میں پدھاریے میں اپنی گاڑی میرا مطلب ہے ایک ٹرک بھجوا دوں گی مجھے آشا ہے آپ کے آتتھیہ کرتا سیٹھ منسوخ لال کو کوئی آپتی نہیں ہوگی سیٹھ منسوخ لال اب تک اس بات چیت کے پرینام سے بھیبھیت تھے کنچت سنتشٹ ہو کر بولے جی نہیں آپ ہمارے اتھتی کا سمان کر رہی ہیں تو اس میں ہمارا بھی سمان ہے اگر آپ آگیا دیں تو میں سوئم بھی اس شبھ اوسر پر اپستھت ہوں اس لیے کہ میری سپوتری روپوتی نے بھی سوندر پرت میں بھاگ لیا ہے ہاؤ سویٹ لیڈی سارے گاما گاؤں نے بڑی گھرنا سے روپوتی کے بانکے سجیلے شریر کی اور دیکھ کر کہا میرا خیال ہے سیٹ جی آپ کی بیٹی اس بار اوشی ہی پہلے نمبر پر آئے گی مس روپوتی کہاں پیچھے رہنے والی تھی ترنت بول اٹھی وہ تو ٹھیک ہے مگر جب آپ نے گدھے کو جج بنایا ہے تو سمبھاونا آپ کے چنے جانے کی زیادہ ہے بھر کے لیے لیڈی سارے گاما گاؤں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا دوسرے کھڑ میں اس نے سٹپٹا کر اپنے پتی کی اور دیکھا جو اسے سٹپٹاتے دیکھ کر بالکل گھبرا کر دو قدم پیچھے ہٹ گیا تھا آخر بڑی مشکل سے لیڈی سارے گاما گاؤں نے اپنے کرودھ کو وش میں کر کے مجھ سے کہا تو ڈارلنگ کل تم ضرور آنا میں نے جھک کر کہا ضرور آؤں گا مادام دھیرے دھیرے دعوت سماپت ہو گئی رات کے لگ بھگ گیارہ بجے آخری ملاقات بھی ہاتھ ملا کر آخری ملاقاتی بھی ہاتھ ملا کر ودا ہوئے مس روپوتی درد کا بہانا کر کے اپنے شائناگار میں سونے کے لیے جا چکی تھی اب ڈرائنگ روم میں کیول لال اور میں شیش رہ گئے تھے آج کی پارٹی بہت سفل رہی جو سمان مجھے ملا جس پرکار لوگوں نے مجھے چوما گلے سے لگایا پیار کیا اس میں کتنا سنہ شیشتا تتھا مانوتا نہت تھی اور یہ سب سیٹھ منسوخ لال کا کیا ہوا تھا یہ بھدر پرش میں نے سیٹھ منسوخ لال کی اور کرتگ نظروں سے دیکھتے ہوئے من میں کہا یہ آدمی منشی ہو کر ایک گدھے کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے سچ ہے ابھی سنسار میں پرمارتھ کا انت نہیں ہوا ہمارے دیش میں سیٹھ منسوخ لال جیسے چرتروان ویکتی آج بھی موجود موجود ہیں آج کی دعوت بہت اچھی تھی وشیش روپ سے جو گھاس مجھے کھلائی گئی وہ تو بہت ہی سوادشٹ تھی سنا ہے وہ گھاس بمبئی سے خاص طور پر پاروی کے علاقے سے جہاں کی گھاس بہت پرسدھ ہے ہوائی جہاز کے دوارا منگائی گئی تھی دھیرے دھیرے میرا مستق اس واتاورن کو سویکار کرنے لگا ارتھات یہ سندر واتاورن مجھے راس آنے لگا اتینت ہرش سے میں نے اپنے پاؤں نچائے پونچھ ہلائی اور پھر ایک زور کی ڈھینچو لگائی آج جی ہلکا ہو گیا تھا پھولوں کی طرح ہلکا پھلکا میں نے سیٹ سے کہا آج میرا جی چاہتا ہے کہ باہر جا کر آپ کے باغ کی گھاس پر لوٹوں سیٹھ نے کہا چلیے باہر لون پر جتنا چاہے لوٹ لیجیے آپ ہی کا گھر ہے یہ سیٹ کتنا اچھا آدمی ہے میں نے اپنے دل میں کہا اور پھر اس کے ساتھ ڈرائنگ روم سے گزر کر باہر برامدے میں آ گیا لیکن باہر برامدے سے گزر کر باہر لون میں جانے ہی لگا تھا کہ میری نظر ایک فٹے حال ویکتی پر پڑی جو دو گدھوں کی رسیاں تھامے چپ چاپ کھڑا تھا یہ کون ہے میں نے سیٹ سے پوچھا سیٹ بولے ارے اوہ کتنی بھول ہوئی یہ بیچارے تو آپ سے ملنے کے لیے کب سے آئے کھڑے ہیں دعوت کے دوران اتنی گڑبڑ رہی کہ میں انہیں بالکل بھول گیا سیٹھ نے پھٹے وستر پہنے ہوئے ویکتی کی اور سنکیت کر کے کہا یہ آدمی بارہ بنکی سے آیا ہے اس نے سماچار پتروں میں آپ کا چتر دیکھا اور کہتا ہے کہ اس نے آپ کو پہچان لیا ہے اس کا خیال ہے سیٹھ ویانگ پوروک مسکراہٹ اپنے چہرے پر لاتے ہوئے بولے یہ آپ کا بارہ بنگی کا مالک ہے آپ کو واپس لے جانے آیا ہے کیا آپ اسے جانتے ہیں میں نے ترنت کہا نہیں میں اسے بالکل نہیں جانتا ارے تم مجھے نہیں جانتے اس غریب کمہار نے آگے بڑھ کر میرے گھٹنے چھوتے ہوئے کہا میرے دھبڑو تم مجھے بھول گئے میں تمہارا دھبو ہوں بارہ بنکی میں اینٹیں ڈھونے والا یاد کرو وہ دن جب تم سید کرامت علی شاہ کی کوٹھی پر اینٹیں ڈھونے کے لیے جایا کرتے تھے یہ کیا بکواس ہے میں نے کرودھ وش جل بھن کر کہا کیونکہ وہ سچ کہہ رہا تھا میں کسی سید کرامت علی کو نہیں جانتا نہ میں نے آج تک کبھی اینٹیں ڈھوئی ہے اور نہ ہی میرا نام دھبڑو رہا ہے ذرا دیکھیے تو میں نے سیٹھ کی اور مڑ کر کہا کہاں میں کہاں یہ دھبڑو نام کا فرضی گدھا جی ہاں بالکل ٹھیک کہتے ہیں آپ سیٹھ منسوخ لال نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا مجھے تو اسی وقت سندے ہوا تھا جب اس آدمی نے آ کر آپ کو اپنا پہلا مالک بتایا جب اس آدمی نے آ کر اپنے آپ کو آپ کا پہلا مالک بتایا مگر میں نے کہا آپ سے ملا دوں گا آگے آپ جانے وہ جانے دھبو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے بولا دھبڑو اتنی جلدی بھول گیا ارے مجھے نہیں پہچانتا اپنے ماں باپ کو تو پہچان لے اتنا کہہ کر دھبو نے رسیوں کو جھٹا دیا جھٹکا دیا اور دو بوڑھے گدھوں کو میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جب تک یہ دونوں گدھے وکش کی اندھیری چھایا میں کھڑے تھے میں نے انہیں نہیں پہچانا تھا لیکن اب جب یہ سامنے آئے تو بجلی کے پرکاش میں میں نے انہیں ترنت پہچان لیا ان کے مریل شریر گھاووں سے بھری کھال بھوک کے کارن سوکھ کر لٹکے ہوئے ہونٹ چندیائی ہوئی اور میل سے چپچپاتی ہوئی آنکھیں ان کی کھال جگہ جگہ سے گندی اور کھنونی ہو رہی تھی اس پر مکھیاں بھن بنا رہی تھی کھڑ بھر کے لیے دگند سے درگند سے میرے نتھنے بند ہو گئے اس سے پورو کہ وہ دونوں بوڑھے کچھ کہہ سکتے میں نے چلا کر کہا یہ کیا بے حدگی ہے میرے ماتا پتا ایسے ہوں گے ایسے جلیل ایسے گھنونے پشو ارے سیٹ صاحب میں تو اصلی میرا مطلب ہے اصلی ہرٹ فورڈ شاعر کے ولایتی گدھوں کی سنتان سے ہوں جہاں کے گدھے آج بھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے استبل میں جاتے ہیں ایسے سبرانت کلین گدھے کو آپ ان سے ملا رہے ہیں ارے کیسی باتیں کرتے ہیں آپ سیٹھ نے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا مجھے پہلے ہی سندے تھا کہ یہ جلیل لوگ آپ کے ماتا پتا تو کیا دور کے سمبندی بھی نہیں ہو سکتے بیٹا میرا پتا اپنے پھڑ پھڑاتے ہوئے دھیرے سے بولا سیٹھ منسوخ لال نے جو گدھوں کی بولی کو نہیں سمجھتا تھا ترنت چلا کر ایک نوکر سے کہا اس بدماش دھوکھے باز کو اس کے گدھوں سمیت یہاں سے نکال باہر کرو بوڑھا دھبو میرے پاؤں پڑ گیا اور بولا کتنی آشائیں لے کر تیرے پاس آیا تھا رے دھبڑو کیسی کیسی ابھیلاشائیں لے کر تیرے بوڑھے ماتا پتا تیرے پاس آئے تھے اور تو تو ہم سے ایسا ویوہار کر رہا ہے میری جان تجھے تو میں نے بچپن سے پالا ہے میں تو قرض کا ٹکٹ لے کر ریل گاڑی سے آ گیا انہیں بھی بڑی مشکل سے مال گاڑی میں لایا ہوں اب تو واپس جانے کے لیے پیسے بھی نہیں رے دھبڑو میں نے سیٹ سے کہا ضرور اسے کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے اصل میں گدھوں کا رنگ روپ ایک دوسرے سے بہت ملتا جلتا ہے نا اس لیے یہ غلط فہمی ہو رہی ہے بیچارے کا اس میں ادھک دوش نہیں میرے خیال سے اسے ریل کا کرایہ اور کچھ روپے دے کر چلتے کرنا چاہیے سیٹھ منسوخ لال نے بوڑھے کو ایک سو روپے کا نوٹ دے کر کہا خبردار جو تو نے اس کے بعد ادھر قدم رکھا یا کسی سے کہا کہ تو آپ کا مالک بھی تھا یہ لوگ اس کے ماتا پتا تھے ہمارے صاحب اصلی خاندانی گدھے ہیں یہ تو یہاں کے ہیں ہی نہیں یہ تو پچھلے سولہ سو سال سے ایک ہی کل سے چلے آ رہے ہیں کسی پیڑھی میں لہو نہیں بگڑا وشواس نہ آئے تو ونشاولی اٹھا کے دیکھ لو ان جیسا سچا ونش تو منشیوں میں بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا سچ ہے مائی باپ بوڑھے نے ہاتھ جوڑ کر کہا اور پھر ان دونوں بوڑھے گدھوں کو رسی سے کھینچتا ہوا کوٹھی سے باہر لے کر چلا گیا جب یہ تینوں اباگی آتمائیں کوٹھی سے نکل باہر گئیں تو میری جان میں جان آئی میں نے کچھ کروھ سے اور کچھ بن کر سیٹھ کی اور مڑ کر کہا دیکھیے نا یعنی دیکھا آپ نے کتنا یعنی کہ کرودھ وش مجھ سے بات بھی نہیں کی جا رہی تھی سیٹ منسوخ منسوخ لال نے سر ہلا کر حامی بھری میں سمجھتا ہوں زمانہ دیکھے ہوئے ہوں شریمان یہ کوئی نئی بات نہیں اس سنسار میں یہی کچھ ہوتا ہے نے چاہے وہ گدا ہی کیوں نہ ہو پتا متر ہتیشی سگے سمبندی پیدا ہو ہی جاتے ہیں اور جاتے ہیں ہاں دیکھیے تو میں نے اسی پرکار سے کہا بھیتر سے مجھے ذرا بھی کورد نہیں آ رہا تھا بلکہ میں دکھی تھا کہ میں نے اپنے ماتا پتا کو اس حالت میں واپس کیوں جانے دیا مگر پرستھتی ایسی تھی کہ مجھے ان پر کورو کرنا پڑا سیٹھ منسوخ لال نے بڑے اسنیہ سے میری پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور بولے چلیے بھیتر چلے ہم دونوں دھیرے دھیرے ڈرائنگ روم کی اور بڑھ رہے تھے سیٹھ پوروتہ اسنیہ پوروک ہاتھ میری پیٹھ پر پھیر رہے تھے اور کہتے جاتے تھے شریمان ایک بات تو ہے آپ نے بہت چھوٹی آیو میں خیاتی پراپت کر لی آپ کو ماتا پتا کی نہیں تو کسی ایسے ویکتی کی آوشکتا ہے جو آپ کا خیال رکھ سکے خیال میں سوچنے لگا آپ سے پریم پریم کر سکے میری آنکھیں چمکنے لگی جو آپ کی دن چریا کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو پرفلتا پردان کر سکے پرفلتا یہ اسنگھ جھونکا کدھر سے آ رہا تھا مطلب جو واستوک شبدوں میں آپ کا جیون ساتھی بن سکے جیون ساتھی کنچت کومل سور میں اپنے آپ سے میں نے پرشن کیا ایسی گدھی کہاں سے ملے گی منسوخ لال جی کھن بھر کے لیے ٹھگے سے سوفے پر چپ چاپ بیٹھ گئے اور پھر ساہس بٹور کر میرے پاس آئے اور بولے اب آپ اپنا اتیت بھول جائیے بھول جائیے کہ کبھی آپ گدھے تھے یا کبھی گدھوں کے ونش سے آپ کا سمبند تھا آج سے آپ ایک نئے جیون میں قدم رکھ رہے ہیں نئے سماج میں نئے سنسار میں یہاں کے کچھ اور ہیں شریمان جی اب آپ کل کی بات سوچیے کل جو آنے والا ہے اس کی جو بیت گیا اسے پوری طرح بھول جائیے بھول گیا میں نے دونوں آنکھیں آن بھر کے لیے بند کر کے انہیں ایک دم کھولتے ہوئے کہا بھول گیا سیٹ جی بھول گیا اب بتائیے آگے کیا ہو آپ میری بیٹی سے وواہ کر لیجیے آپ کی بیٹی سے میں زور سے چیخا اور ایک دم سوفے سے اٹھ کھڑا ہوا مس روپوتی سے ہاں اس میں آشچر کی کیا بات ہے میری بیٹی پڑھی لکھی ہے اپ ٹو ڈیٹ سشیل میں نے بات کاٹ کر کہا میں آپ کی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچ رہا میں تو اپنے آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوں دیکھیے میں تو کیول ایک گدھا ہوں جانور ہوں اور آپ لوگ انسان کتنے یوگوں کے بعد ایک جانور اور ایک انسان میں شاید لاکھوں ورشوں کے بعد وواہ کا سمبند استھاپت ہوگا مجھے اس بوکیشیو کے سوندر اور پشو کی یاد آ رہی ہے بوکیشیو کون ہے اسٹاک ایکسچینج والا دلال ارے جی نہیں وہ بیچارہ چترکار تھا اجی لانت بھیجو ان چترکاروں پر ہم اس سمے ایک آوشک وشے پر بات کر رہے ہیں یہاں بوکیشیو کو آپ کہاں سے گھسیٹ لائے منسوخ لال نے میرے کانوں سے کھیلتے ہوئے کہا بس آپ میری بات مان جائیے مگر میں نے پھر بات کاٹتے ہوئے کہا آپ نے اس پرستاؤ پر وچار تو کر لیا ہے نا ارے خوب اچھی طرح مگر دیکھیے نا یہ ایک لڑکی کی جیون ترا مرت کا پرشن ہے آپ روپوتی سے پوچھے بنا یہ سمبند کیسے استھاپت کر سکتے ہیں اسے اس واہ پر آپتی تو نہیں ہوگی نہیں ہوگی منسوخ لال نے گھوشنا کی میں نے اس سے بات کر لی ہے بھابرے میں آشچر سے چلایا مجھے وشواس نہیں آتا آپ سوئم اس سے بات کر کے پوچھ سکتے ہیں مگر مگر منسوخ لال نے میری ایک نہ سنی جلدی سے اس نے گھنٹی بجائی ایک نوکر ترنت پہنچا منسوخ لال نے اس سے کہا بٹیا کو ذرا نیچے بھیج دو مگر وہ تو کب کی سونے کے لیے جا چکی صاحب جی وہ تو کب کی سونے کے لیے جا چکی ایک ایک مجھے بھی یاد آیا سیٹھ منسوخ لال مسکرائے اور بولے نہیں جاگ رہی ہے اور ہماری بات چیت کے پرینام کی پرتیشا کر رہی ہے میں آشچر سے سیٹھ منسوخ لال کے منہ کی طرف دیکھنے لگا اتنے میں ہال کمرے کی سیڑھیوں سے مس روپوتی اٹکھیلیاں کرتی نیچے اترنے لگی اس نے گہرے نیلے رنگ کا گرارا پہن رکھا تھا جس میں سونے کے لہریے چمکتے تھے ہلکے کاشنی رنگ کا دوپٹہ اس کے کٹے ہوئے بالوں کے سوندر میں چار چاند لگا رہا تھا گرارے کے نیچے سے دو سندر پاؤں سیڑھیوں سے نیچے اترتے نظر آ رہے تھے میرا دل بھی اپنی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا جب وہ بالکل میرے نکٹ آ گئیں تو میرا دل تھک سے رہ گیا اب نیچے جانے کے لیے کوئی سیڑھی ہی نہیں تھی میں نے سہایتا کے لیے ادھر ادھر دیکھا لیکن موقع پا کر سیٹ جی کھسک لیے تھے اب ڈرائنگ روم میں میں اور روپوتی بالکل اکیلے تھے میرا جی گھبرا کر گدھے کی طرح ریکنے کو چاہا لیکن اس کا اوسر نہ دیکھ کر میں چپ ہو رہا فرمائیے روپوتی نے اپنے دوپٹے سے کھیلتے ہوئے کہا میں نے تھوک نگلا آخر کسی نہ کسی پرکار ساہس کر کے پوچھ ہی لیا کیا یہ کیا یہ سچ ہے کیا روپوتی نے اپنی بڑی بڑی سندر آنکھیں میری آنکھوں میں ڈالتے ہوئے پوچھا یہی کہ آپ آپ مجھ سے وواہ کرنے کے لیے تیار ہیں ہاں آواز بہت دھیمی اور پیاری تھی میرا جی چاہا کہ پرسنتا وش ایک دلتی جھاڑ دوں لیکن پھر چپ ہو رہا کہ کہیں اشٹ نہ سمجھا جاؤں مگر دیکھیے میں نے بحث کو پرارمب کرتے ہوئے کہا آپ نے کیا سب کچھ سوچ لیا ہے کہیں بعد میں آپ کو پچھتانا نہ پڑے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک گدھا ہوں ہر ایک پتی کو ایسا ہی ہونا چاہیے روپوتی نشچیاتمک سور میں بولی لیکن لوگ کیا کہیں گے سیٹ منسوخ لال کا جوائی ایک گدھا اتنے بڑے آدمی کا جوائی ایک گدھا اجی چھوڑیے میں نے اکثر بڑے آدمیوں کے جمائی ایسے ہی دیکھے ہیں وہ جتنے گدھے ہوں اتنے ہی سفل رہتے ہیں اور بڑے بڑے پدوں پر نیت کیے جاتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ گدھے ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ بڑے آدمیوں کے جمائی ہیں کسی بڑے آدمی کے جمائی کے لیے بدھیمان ہونا ضروری نہیں اس کی انتی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ایک بڑے آدمی کا جمائی ہے میری آنکھیں آشچر سے کھلی کی کھلی رہ گئی نئے سماج کے نئے نیم آپ دھیرے دھیرے سمجھ آ رہے تھے مگر میں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا دنیا آپ کو کیا کہے گی آپ نے جان بوجھ کر ایک گدھے سے جبکہ آپ کو اپنی ایک بڑھیا اچھا ہے اس میں کسی دوسرے کو بولنے کا کوئی ادھکار نہیں سے سب کے سامنے تو بالکل گپت روپ سے ہوگا گپت روپ سے ہاں اور رہو گے میں اپنی کوٹھی میں اور تم میں استبل میں اور تم کوٹھی میں ہاں لیکن اپنے استبل میں تمہیں جیون کی تمام سویدھائیں ملیں گی عمدہ چارہ عمدہ نوکر سائز ٹیلی فون جس پر کبھی کبھی تم مجھ سے بات بھی کر لیا کرو گے ٹیلی فون پر ہاں اور کبھی کبھی خاص اوسروں پر تم مجھ سے ڈرائنگ روم میں پاپا کے سامنے مل بھی سکتے ہو مجھے دیکھ بھی سکتے ہو مگر ان خاص اوسروں کے اترکت تم کوٹھی میں کبھی نہیں آ سکو گے اور گھومنے پھرنے کے لیے کیا ہوگا پتی اور پتنی میں پرایا دیکھتا ہوں اکٹھے چہل قدمی کو نکلتے ہیں ہم بھی جائیں گے روپوتی بولی لیکن اس پرکار کہ تم میرے ساتھ ہوگے اور تمہاری پیٹ پر جین کسی ہوگی تاکہ لوگ تمہیں دیکھ کر یہ سمجھیں کہ تم میرے گدھے ہو پتی نہیں جی بہت اچھا میں نے اسی سمے اپنی پیٹ پر کسی جین کا انبو کیا ہاں ایک بات اور ہے وہ بولی تمہاری چیک بک میرے پاس ہوگی اور وہ پچیس کروڑ والا کھاتا میرے نام کون سا پچیس کروڑ والا روپوتی بولی جی دیکھو میں اس ٹھیکے کے بارے میں سب جانتی ہوں جس کی بات تم ہمارے پردھان منتری سے کر آئے ہو اس لیے اب بنو نہیں لیکن دیکھیے آپ آپ کو کو غلط فہمی میرا مطلب ہے وہ بات یوں ہے کہ میں اصل میں بس اب معاملے کو ادھک چھپانے کی کوشش نہ کرو روپوتی نے بات کاٹتے ہوئے کہا میں کچھ نہیں سننا چاہتی چیک بک میرے پاس اور کھاتا میرے نام بس لیکن میں نے پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی اس نے ترنت کہا اب رات بہت ہو چکی ڈارلنگ اب جا کر استبل میں سو جاؤ گڈ نائٹ روپوتی نے میرے کان پر ایک ہلکا سا چمبن دیا چونکہ چمبن میرے کان پر دیا گیا تھا اس لیے میں یہ نہ دیکھ سکا کہ چمبن دیتے سمے روپوتی کے چہرے پر کس پرکار کے بھاؤ تھے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے میرا کنٹھ بھر آیا میری چاروں ٹانگیں پرسنتا وش تھر تھر کانپنے لگی بھاؤ دھارا میں بہتے ہوئے میں نے کہا روپو میری روپو وہ بولی دھبڑو میرے پیارے دھبڑو اسی پرکار بھاو دھارا میں بہتے ہوئے میں ہانک لگانے ہی والا تھا کہ اتنے میں میں نے اپنے گلے میں چاندی کی رسی کا فندہ محسوس کیا میں نے دیکھا ایک بوڑھا سائز ہے اور بڑی ششٹتا سے گلے کی رسی کو جھٹکا دے کر مجھے استبل کی اور لے جانے کی کوشش کر رہا ہے مجھے اپنی اور مڑتے دیکھ کر بولا حضور اب چلیے ہال کمرے کی سیڑھیوں کے بیچ روپوتی رکی مڑی مڑ کر میری اور دیکھ کر مسکرائی اور بولی جاؤ اب سو جاؤ کل تمہیں سوندر پرتیوگتا کا فیصلہ کرنے ولنگٹن کلب جانا ہوگا وہ اپنی انگلیوں کو اپنے ہوٹھوں تک لے گئی اور دور سیڑھیوں سے ہوائی چمبن اس نے میری اور پھینکا اور پھر دھیمے سے کہا دھبڑو اس کے بعد وہ جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر برامدے میں غائب ہو گئی سائس مجھے کھینچتا ہوا استبل میں لے گیا بعد میں مجھے پتا چلا کہ روپوتی تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں پار کر کے برامدے میں پہنچی وہاں سے دوڑتے دوڑتے سیدھی اپنے شائناگار میں گھس گئی جہاں اس کے پتا اس کی پرتیشا کر رہے تھے بھیتر جاتے ہی وہ اپنے پتا سے بولی آپ کا کام میں نے کر دیا ہے میں نے اسے وواہ کے لیے ہاں کروا لی ہے اس کے بعد وہ بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی سیٹھ منسوخ لال نے اپنی بیٹی کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور بڑے پیار سے بولے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے اپنے مطلب کے لیے گدھے کو دو منٹ کے لیے اپنا پتی بنانا پڑتا ہے وہ ٹھیکہ ہاتھ میں آتے ہی میں سب ٹھیک کر لوں گا ذرا سوچو تو روپوتی پچیس کروڑ پچیس کروڑ کے ٹھیکے میں کم سے کم دس کروڑ اپنا ہوگا میرا بلکہ تمہارا ان دس کروڑ روپیوں سے تم دنیا کا سب سے دھنی اور سب سے سندر پتی خرید سکتی ہو سیٹھ منسوخ لال نے پھر کہا اس سمے ہم اس گدھے کی مٹھی میں ہیں لیکن پاس بک اور چیک بک تمہارے نام ہو جانے پر وہ ہماری مٹھی میں ہوگا روپوتی اپنے کے بیچ ایک مسکرا اٹھی اس کی مسکراہٹ اپنے پتا کی کی بوجھ پرشنسا کر رہی تھی پتا نے اس کے کندھوں کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا گھبراؤ نہیں اب جا کر آرام سے سو جاؤ میں سب ٹھیک کر لوں گا اپنی بیٹی کی اور دیکھ کر مسکراتے ہوئے سیٹ منسوخ لال شائنا گار سے باہر نکل گئے جانا گدھے کا ولنگٹن کلب میں اور سبھاپتی بننا سوندر پرتیوگتا کا تتھا گر جانا جھٹ مٹ میں نٹکھٹ سندریوں کے ولنگٹن کلب میں اس دن بڑی ہلچل تھی کلب کے بڑے بڑے کلب کے بڑے سے ہال کو کاغذی پھولوں رنگارنگ کے گباروں اور ریشمی پردوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا ہال کے چاروں اور چھوٹے چھوٹے اسٹالوں میں شنگار کا سامنا سامان بیچنے والوں نے اپنی چیزیں سجا رکھی تھی سوندر پرتہ کے سمبندھ میں جتنا خرچ ہو رہا تھا اسے ان اسٹالوں کی کمپنیوں کے مالک لوگ اپنی جیب سے پورا کر رہے تھے ان اسٹالوں میں جوہریوں کی دکانیں تھیں لپسٹک اور پاؤڈر کی دکانیں تھیں تیل اور کریم کی دکانیں تھیں عطر اور پھلیل کی دکانیں تھیں کپڑوں کی دکانیں تھیں استریوں کے نائیوں کی دکانیں تھیں ٹوپیاں چھتریاں دستانے اور جوتیوں کی دکانیں تھیں پر پستکوں کی ایک بھی دکان نہ تھی بھلا کہیں پستک پڑھنے سے بھی سوندر میں ودھی ہوتی ہے لیڈی سارے گاما گاؤں نے پہلے تو میرا پریچے بڑے شاندار شبدوں میں کلب کے ماننی ممبروں سے کروایا بعد میں مجھے وہ اس بڑے سے ہال میں لے گئی جس کا ذکر میں نے ابھی ابھی اوپر کیا ہے یہاں سوندر پرتیوگتا میں بھاگ لینے والی سندریاں پنکتی بنائے کھڑی تھیں یہاں پر میرا ان سے پریچے کروایا گیا یہ ہے سولن کی سندری نمبر ون آپ کا مطلب ہے سولن وسکی نمبر ون نہیں صاحب لیڈی سارے گاما گاؤں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا سولن میں جو سوندر پرتیوگتا ہوئی تھی اس میں یہ وہاں کی رانی چنی گئی ہے پرتیوگتا میں پہلے نمبر پر آئی تھیں یہ شملے کی رانی یہ نینی تال کی رانی یہ ڈلہوجی کی رانی یہ کوڑکی کنال کی رانی یہ اوٹی کی رانی یہ دارجلنگ کی رانی باری باری سے سب سے پریچے ہوتا گیا میں یہاں سوچنے لگا کسی کارخانے کی کوئی رانی نہیں ہے کھیتوں کی بھی کوئی رانی نہیں بیڑی بنانے والوں تو والوں کی تو چال میں رہنے والی رانی بھی نہیں ہے بھنگی سنستھا کی رانی نہیں ہے میں نے تو چتھڑوں میں لپٹا ہوا ایسا سوندر دیکھا ہے کہ سیٹھ کریم جی بھائی اپٹن والا اسے دیکھیں تو اپنے سارے لپسٹک اور پاؤڈر اٹھا کر ہال سے باہر بھاگ جائیں کہاں ہیں وہ سچے موتیوں کی طرح سیپیوں میں چھپی ہوئی رانیاں لیڈی سارے گاما گاؤں پریچے کرواتی جا رہی تھیں یہ ہیں لکھنؤ لکھنؤ کی رانی جالندھر کی رانی دلی کی رانی یہ کملا تھی مجھے دیکھ کر مسکرائی میں کان جوڑ کر آگے بڑھ گیا نئی دلی کی رانی یہ روپوتی تھی میری ہونے والی پتنی نہ وہ میری اور دیکھ کر مسکرائی نہ میں اس کی اور میں پھر کان جوڑ کر آگے بڑھ گیا جب سب رانیوں سے پریچے ہو چکا تو مجھے ان سب کے بیچ میں لے جا کر کھڑا کر دیا گیا اور فوٹو لینے والوں نے اپنا فلش بلب جلا جلا کر میرے بہت سے فوٹو لیے اس کے بعد سوندر پرتیوگتا میں بھاگ لینے والی سندریوں سے کہا گیا کہ اپنے وست اتار کر ولنگٹن کلب کے تالاب میں تیرنے کا لباس پہن کر اپستھت ہوں سندریاں یہ سن کر اپنے اپنے گرین روم میں چلی گئی اور لیڈی سارے گاما گاؤ مجھے سوئمنگ پول پر لے گئی کہنے لگیں ان میں ہر لڑکی اپنے اپنے شہر یا علاقے کی سب سے سندر لڑکی ہے آج ہمیں میرا مطلب ہے کہ آپ کو پورے بھارت کی سب سے سندر لڑکی کا چناؤ کرنا ہوگا ان لڑکیوں میں سے جو ایک سوباگ شالنی بھارت کی سب سے سندر لڑکی چنی جائے گی اسے لاس اینجلس میں انتر راشٹریہ پرتیوگتا میں بھاگ لینے کے لیے بھیجا جائے گا بہت خوب لیڈی سارے میں نے سر ہلا کر کہا مادام آپ کا نام اتنا لمبا ہے اگر میں سارے گاما گاؤں کو سنکشپت میں کر کے آپ کو کیول لیڈی گاما کہوں تو آپ کو کوئی آپتی تو نہیں ہوگی نا لیڈی گاما نہیں میرے پیارے گدھے لیڈی گاما نے بڑے پیار سے میرا کان کھینچا ٹھیک اسی سمے روپوتی اپنے گرین روم سے تیرنے کا لباس پہن کر نکل رہی تھی اس نے گور کر ہم دونوں کی طرف دیکھا پھر مٹکتے ہوئے سوئمنگ پول کے کنارے جا کر کھڑی ہو گئی جہاں بہت سے فوٹوگرافر اس کا فوٹو اتارنے لگے روپوتی کے بعد ایک ایک کر کے انیہ لڑکیاں بھی اپنا لباس پہن کر آ گئیں میں نے دیکھا بہت سی پشچمی کمپنیوں کے کیمرہ مین بھی آئے ہوئے تھے اور لڑکیاں وشیش روپ سے اپنی سروتم مسکان ان کی اور پھینک رہی تھیں تھوڑے سمے کے بعد جب ساری لڑکیاں ایکتر ہو گئی تو ایک گھنٹی بجی گھنٹی کے بجتے ہی ساری لڑکیاں ایک پنکتی میں کھڑی ہو گئیں اور تیرنے کے تالاب کے کنارے جو وزن کرنے والی مشین رکھی تھی اس پر اپنا وزن دینے لگی اس مشین کے پاس ایک اتنت دبلا پتلا اور لمبا ویکتی کھڑا تھا اس کے سر کے بال آدھے سے ادھک شویت ہو چکے تھے لیڈی گاما نے میرا ان سے پریچے کروایا یہ ہے مسٹر ڈنکی اور آپ ہیں Mister K K Bhajnani how do you do Mister Bhajnani نے کہا ڈھنچو ڈھنچو میں نے اتر دیا مسٹر بھجنانی باری باری پرتیک لڑکی کو وزن کرنے والی مشین کے پلیٹ فارم پر چڑھنے کا نمنترن دیتے اور جب مشین کی جھرری سے وزن کا کارڈ نکلتا تو اس کا وزن اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کاغذ پر اس لڑکی کے نام کے آگے نوٹ کر لیتے ایک نظر سر سے پاؤں تک لڑکی کے شریر پر ڈالتے اور پھر مدھیم سور میں کمپت ہوتے ہوئے کہتے نیکسٹ پلیز لیڈی گاما نے کہا مسٹر بھجنانی بڑے دلچسپ آدمی ہیں دیکھیے ان کی آیو اتنی ہو گئی ہے لیکن اب تک انہوں نے شادی نہیں کی پھر یہ استریوں کے وزن کے بارے میں کیا جانتے ہوں گے نہیں یہ بات نہیں ہے لیڈی گاما نے ہنس کر کہا وزن بتانے کے لیے یہ جو مشین ہے دیکھیے یہ مشین ہاں تو یہ جو مشین ہے یہ مشین مسٹر بھجنانی کا آوشکار ہے یہ مشین دوسری وزن کرنے والی مشینوں سے ذرا بھن ہے دیکھیے یہ کارڈ دیکھیے یہ مشین اکٹھا وزن بھی بتاتی ہے اور الگ الگ وزن بھی بتاتی ہے ادھارن سوروپ یہ مشین بتاتی ہے کہ سوندر میں بھاگ لینے والی لڑکی کا وزن پاؤں سے دھڑ دھڑ تک کتنا ہے سے گردن تک کتنا ہے اور گردن سے کھوپڑی تک کتنا ہے کھوپڑی کے بھیتر دماغ کتنا ہے اور اس کا وزن بھی یہ مشین بتاتی ہے ارے نہیں لیڈی گاما بولی مگر ہمیں اسے جاننے کی ضرورت بھی کیا ہے پرتھ ہے میں نے کہا بھلا دماغ کا سوندر سے کیا سمبند لیڈی گاما بولی مسٹر بھجنانی نے یدپی شادی نہیں کی لیکن انہوں نے استریوں کا وزن ماپنے کی یہ وشیش مشین تیار کر لی ہے اس کے اترکت مسٹر بھجنانی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے پورا جیون یہ پرمانت کر دیا کہ دو اور دو پانچ ہوتے ہیں چار نہیں ہوتے میں نے مسٹر بھجنانی سے پوچھا نہیں وہ پورے وشواس کے ساتھ بولے دو اور دو پانچ ہوتے ہیں میں گنت ودھا کے دس نیموں سے پرمانت کر سکتا ہوں آپ کسی دن سیوک کے یہاں پدھاریے مسٹر بھجنانی میری اور دیکھ کر اور مسکرا کر بولے میں آپ کو وشواس دلا دوں گا کہ اتنے میں کملا کی باری آ گئی اور مسٹر بھجنانی تین پانچ پھول گئے اس پرکار آشچر چکت ہو دیکھنے لگے کہ کملا کو مسکرا کر کہنا پڑا وزن پلیز میں آگے بڑھ گیا یہاں پر ایک کرسی پڑی تھی اور کرسی کے آگے ایک اس پرکار کی ڈھالدار تپائی پڑی تھی جیسے جوتوں کی دکان پر جوتے پہننے والوں کے سامنے پڑی ہوتی ہے اپنا وزن کا کارڈ لے کر ہر لڑکی یہاں آتی اور سینڈل کھول کر اس تپائی پر اپنا پاؤں رکھ دیتی تھی یہاں کیا ایسے نئے جوتے ملیں گے میں نے لیڈی گاما سے پوچھا نہیں تو وہ ہنس کر بولی اور پھر تپائی کے پاس گنجے سر والا مڑی ہوئی ناک والا گورا چٹا بوڑھا آدمی چشمہ لگائے بیٹھا تھا اس سے پریچے کرواتے ہوئے بولی یہ مسٹر دارو والا ہے آپ یہاں پر کیا کرتے ہیں میں نے بے چین ہو کر پوچھا کیا باٹا کی ایجنسی لے رکھی ہے نہیں پیارے گدھے سچ مچ تم بالکل گدھے ہو لیڈی گاما بڑے پیار سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی مسٹر دارو والا یہاں پر لڑکیوں کے پاؤں کی بناوٹ دیکھتے ہیں اور ٹخنوں کی گولائی ناپتے ہیں او میں نے حیران ہو کر کہا یہ اپنے کام میں بڑے نپن ہیں بمبئی میں آپ کیا کرتے ہیں مسٹر دارو والا جی میرا گھنگرو بنانے کا کارخانہ ہے دارو والا اپنا چشمہ ناک پر ٹھیک سے بٹھاتے ہوئے بولے اس لیے پاؤں کی بناوٹ اور ٹخنوں کی گولائی کے بارے میں جو میں نہیں جانتا وہ کوئی دوسرا بھی نہیں جان سکتا بے شک بے شک میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا لیڈی گاما نے کہا دیکھا یہ سب کلاکار آپ کی سہایتا کے لیے اکٹھے کر دیے گئے ہیں کرپا ہے میں نے چھک کر کہا آگے جا کر کیا دیکھا کہ وہی لڑکی جو مسٹر دارو والا سے اپنی پاؤں کی بناوٹ اور ٹخنوں کی گولائی کا انمان لے رہی تھی یہاں پر تانڈو نرتیہ کا ایک سا دے کر اپنی جانگھوں اور پنڈلیوں کا ناپ دے رہی ہے یہاں پر ایک ویکتی کندھے پر پھیتا ڈالے اپنی چگھی داڑھی کھجاتا ہوا پہلے جانگھوں کا پھر گھٹنوں کا پھر پنڈلیوں کا پھیتے سے ناپ لے رہا تھا شاید یہ کوئی درزی ہے میرے منہ سے نکل گیا خوش لیڈی گاما نے مجھے جلدی سے چپ کراتے ہوئے کہا آپ نہیں جانتے انہیں ارے یہ تو ہماری شلپ تھا مورتی کلا کے سب سے بڑے وشیشج ہیں مسٹر کھٹکھٹ کھنڈلیا ایلورا میں جتنی استریوں کی مورتیاں ہیں ان سب کی جانگوں اور پنڈلیوں کے ناپ انہیں جبانی یاد ہیں لیکن اپنی پتنی کا ناپ تک یاد نہیں بہت خوب مسٹر کھٹکھٹ کھنڈلیا آپ جیسے کلاکار سے مل کر مجھے بڑی پرسنتا ہوئی ہاں مسٹر کھٹکھٹ کھنڈلیا نے مانو پہچاننے کا پریتن کرتے ہوئے کہا پہلے بھی آپ سے ملاقات ہو چکی ہے شاید بارہ بنکی میں آپ کے درشن ہوئے ہوں گے یوں ہی ان کا من رکھنے کے لیے کہہ دیا کیونکہ ایسے چگت سے کون گدھا ملاقات کرنا پسند کرے گا نہیں بارہ بنکی میں نہیں مسٹر کھٹکھٹ کھنڈلیا نے اپنی انگلی میری اور نچاتے ہوئے کہا ہاں اب یاد آیا سانچی میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی سانچی میں لیکن میں تو کبھی سانچی نہیں گیا کچھ کھینچ کر میں نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں میں نے آپ کو وہاں دیکھا ہے سانچی میں پتھر کی پلیٹ نمبر گیارہ پر ایک بھکشو بھگوان بدھ کے درشن کرنے جا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے ایک گدھا چل رہا ہے آپ وہی گدھے ہیں اگر میں غلطی نہیں کر رہا مسٹر کھٹکھٹ کھنڈلیا نے دوبارہ کہا تو آپ بالکل وہی گدھے ہیں بالکل وہی جانگیں وہی پنڈلیاں میں آشچر چکت تھا اتنے میں لیڈی گاما نے کہا دیکھا ان کا کمال یہ آدمیوں کو دیکھ کر پتھر کی مورتیوں کا انمان نہیں کرتے پتھر کی مورتیوں کو دیکھ کر آدمیوں اور چیزوں کو پہچاننے کا پریتن کرتے ہیں کیا خوب ہیں یہ بھی جب میں وہاں سے چلنے لگا تو مسٹر کھٹکھٹ کھنڈلیا نے مجھ سے پوچھا بھائی وہ بھکشو کہاں ہیں میں نے جل کر کہا وہیں سانچی میں مسٹر کھٹکھٹ کھنڈلیا کے چہرے پر سندے کے چنہ اتپن ہوئے شاید وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ایسا کیسے ہوا وہ سانچی والا گدھا تو یہاں آ گیا لیکن بھکشو وہیں پتھر کی پلیٹ پر جمع رہا ایسا ہوا کیسے لیکن اتنے میں ایک لڑکی اپنی پنڈلیوں کا ناپ دینے کے لیے ان کے سامنے آ گئی اور مسٹر کھٹکھٹ کھنڈلیا اپنا پھیتا لے کر اپنے کام میں لگ گئے آگے چل کر پروفیسر بانکے بہاری آہ بنارسی اور جناب حامد اسن واہ لکھنوی کھڑے نظر آئے پروفیسر بانکے بہاری آہ بنارسی ہندی اور سنسکرت کے ودوان تھے اور جناب واہ لکھنوی اردو زبان کے مانے ہوئے شاعر آہ بنارسی کو ہندی اور سنسکرت میں کولہے کے وشے پر سمست بڑے بڑے کلاسیکل کویوں کا کویوں کی اچھوتی اپمائیں کنٹھست تھیں اور واہ لکھنوی کو کمر کے سمبند میں اردو اور فارسی کے ہزاروں شعر یاد تھے آہ بنارسی کولہا وشیش تھے تو واہ لکھنوی کمر وشیش دونوں شیر پڑھ کر نمبر دیتے تھے میں نے واہ لکھنوی سے کہا واہ صاحب وہ بولے ہاں صاحب میں نے کہا واہ صاحب لکھنؤ کی جو ملکائے حسن ہوگی سنتے ہیں کہ اس کے تو کمر ہی نہیں ہے پھر آپ کیا کریں گے واہ لکھنوی نے کہا ایسے موقعوں کے لیے میں ہمیشہ ایک خوردبین رکھتا ہوں واہ لکھنوی نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی خوردبین نکال کر دکھاتے ہوئے کہا میں ان کی سوکشم درشتا کی پرسنسا کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا بس اسی پرکار ایک کے بعد ایک تالاب کے کنارے کنارے درجنوں کلاکار اپنی اپنی کلا کا پردرشن کر رہے تھے چھاتی سے سر کے بالوں تک کے ہر پرکار کے کلاکار تھے ہر لڑکی کے پاس ایک فارم تھا اس فارم کے ساتھ ایک فوٹو لگا ہوا تھا ہر کلاکار ناپ تول کرتے ہوئے ٹھیک ٹھاک آنکڑے فارم میں بھر دیتا اور اپنی رائے لکھ دیتا اس پرکار چھاتی باہیں ہوٹ آنکھیں بال کان ہر چیز کا ناپ ہو رہا تھا اور بڑی گمبھیرتا کے ساتھ اس سمبندھ میں رائے بھی دی جا رہی تھی ایک مجھے ایسا ہوا مانو میں کسی کلب میں نہیں لایا گیا کسی نرجیو کارخانے کے مشینوں کی کھٹ کھٹ سے گونجتے ہوئے ایک ہال میں کھڑا ہوں کسی تیرتے تیرنے کے تالاب کے کنارے نہیں استریوں کے کارخانے میں کھڑا ہوں یہاں استریاں بنتی ہیں جس طرح سائیکل بنتی ہے یا موٹریں بنتی ہیں یہ اسمبلی لائن ہے یہاں پر وبھن کلاکار ٹکھنوں جانگھوں پنڈلیوں کولہوں باہوں ہوٹھوں اور گالوں کو ناپ کر تول کر اور وبھن انگ جوڑ جوڑ کر استری بنا رہے ہیں سندرتا کی رانی ملکہ حسن بیوک سپر ڈلو استری یا سن ساٹھ کی Studebaker Sunbeam Tyler sixty دو تین گھنٹے یہی ناپ تول جاری رہا اور حساب کتاب ہوتا رہا انت میں جب ساری سوچیاں بن چکی سارے فارم بھر گئے تو یہ سمست سوچیاں اور ان کے ساتھ نتھی کیے ہوئے فوٹو مجھے دے دیے گئے اور ان کے ادھین کے لیے مجھے پون گھنٹہ دیا گیا جس کے بعد مجھے اپنا فیصلہ سنانا تھا اور بھارت کی سب سے سندر لڑکی کی گھوشنا کرنی تھی میں نے سمست سوچیاں بڑے دھیان سے دیکھی اور فوٹو بھی بہت دھیان سے دیکھے آنکڑوں کو جانچا پرکھا اپنے من کی وبھن جاتیوں ہوٹھوں بالوں باہوں کا انمان لگایا اس کے بعد اپنا فیصلہ سنانے کے لیے میں تیار ہو گیا فیصلہ کرنے میں مجھے بمشکل آدھا گھنٹہ لگا لیڈی گاما حیران رہ گئی اتنی جلدی آپ نے ساری سوچیاں پر ڈالی اور فیصلہ بھی کر لیا ہاں تو چلیے کلب کے ہال میں وہاں شہر کے بڑے بڑے لوگ اور شہر کی بڑی بڑی سندریاں آپ کا فیصلہ سننے کو بے چین ہیں پرویش کرنا گدھے کا کلب کے بڑے ہال میں اور بھاشن دینا کھڑے ہو کر ماننی ناگرکوں کے سمکھ تتھا الیکھ سوندر پرتیوگتا کے پرنام کا اب جب ہم نے دوبارہ کلب کے ہال میں پرویش کیا تو کئی گھنٹے ویتیت ہو چکے تھے شہر میں پہلے ہی گھوشنا کر دی گئی تھی کہ امک سمے سوندر پرتیوگتا کا فیصلہ سنایا جائے گا سو بڑے بڑے راجیہ منتری رئیس ڈپلومیٹک کالونی کے راجدوت ودیشی کیمرہ مین اور بھارتیہ سماچار پتروں کے فوٹوگرافر حال میں اکتر تھے اب سب اب کے حال میں آکار ہی بدل اب کے ہال کا آکار ہی بدل گیا تھا اب تو وہ پہلے سے بھی چمکیلا اور سجیلا ہو گیا تھا اونچے ورگ کی جتنی سندر مہیلائیں ہوں گی میرے وچار سے وہ سبھی وہاں اپستھت تھیں ان میں سے کئی ایک تو وہ تھیں جو پچھلے ورش یا اس سے پچھلے ورش کی رانیاں رہ چکی تھیں اور اب موٹروں کے ماڈلوں کی طرح بدلی جا چکی تھیں ہال میں ایک اور ایک اونچا ڈائس بنایا گیا تھا بیچ میں میز اور میز کے سامنے دو کرسیاں اور دو مائکروفون لگے ہوئے تھے سب سے پہلے لیڈی گاما نے اسٹیج پر جا کر درشکوں کو دھنیہ واد دیا اور سوندر پرتیوگتا کا مہتو بتلایا سہایک ججوں کو دھنیہ واد دیا جنہوں نے آنکڑوں کے سنکلن میں میری سہایتا کی تھی اس کے بعد لیڈی گاما نے میرا پریچے کرایا اور بتایا کہ کیوں مجھے ایک تچھ گدھے کو اس مہتوپورن کاریہ کے لیے چنا گیا ہے وہیں وہی رومن سندریوں کے گدھی کے دودھ میں اسنان کرنے کی کتھا دہرائی گئی جس سے لوگ بہت پربھاوت ہوئے اس کے بعد تالیوں کے شور میں مجھے کرسی پرستت کی گئی اس کے ترنت بعد بینڈ باجا اور سوندر پرتیوگتا میں بھاگ لینے والی سندریاں اسنان کرنے کے سندر اور نئے ڈیزائن کے وسط پہنے ہال میں پروشٹ ہوئیں لوگ ان کی سندرتا کو دیکھ کر استبد تھے جتنی استریاں تھیں وہ پرتیک سندری سے باری باری اپنی مون تلنا کرتی جاتی تھیں اور ہر بار من ہی من اپنے آپ کو ادھک نمبر دیتی جاتی جتنے پرش تھے وہ سوچ رہے تھے کہ یدی پرتیک لڑکی ان کے پاس ایک منٹ کھڑی ہو کر پھر آگے بڑھے تو کتنا اچھا ہو لیکن سندریوں کی پریڈ بہت شیگر سماپت ہو گئی اور وہ سب سب کی ہماری ارتھات میری اور لیڈی گاما کی کرسیوں کے پیچھے ایک دائرے میں رکھی ہوئی کرسیوں پر سشوبت ہو گئی لیڈی گاما نے اٹھ کر ایک ایک سندری کو بار بار باری باری سے مائک کے سامنے بلایا اُستھت لوگوں سے ان کا پریچے کروایا ان سے دھنیہ واد کے دو شبد کہلوائے اور پھر انہیں واپس ان کی کرسی پر بھیج دیا اس سے کم سے کم یہ تو ہوا کہ درشکوں کو ان سندریوں کو اچھی طرح دیکھنے کا اوسر بھی مل گیا نہ کیول درشکوں کو بلکہ مجھے بھی جسے ابھی ابھی سوندر میں بھاگ لینے والی پرتیک سندری مسکرا کر سب کا دھنیہ واد کرتی تھی لیکن جب وہ میرا دھنیہ واد کرنے کے لیے میری اور جھکتی تھی تو اپنے ہوٹھوں کی سب سے مدھر مسکان ایک کلی کی طرح میری اور پھینکتی تھی کتنی کرپا پارتھی کتنی کرپا پراتھی کتنی کرپا پرارتھی مسکانیں تھیں وہ ان کی آنکھیں نظریں شاید ہوٹ کہتے تھے کہ اگر کہیں تم ہمیں سندرتا کی رانی کا کی اپادھی پردان کر دو تو ہم تم سے تک کرنے کو تیار ہو جائیں گی حالانکہ تم کیول ایک گدھے ہو روپوتی کی مسکان سب سے وچتر تھی اس کی مسکان میں ایک وچتر پرکار کا سنتوش تھا ایک وچتر پرکار کی مالکانہ مسکراہٹ کملا نے نہ کیول اپنی مسکراہٹ سے بلکہ اپنے شریر کے پرتیک انگ سے مجھ پر بھرپور وار کیا ایسی چمکتی ہوئی بلکہ چندیائی ہوئی مسکراہٹ تھی کہ میں وہ سہن نہ کر سکا میں نے نظریں نیچی کر لی سچ مچ یہ کملا بڑی خطرناک عورت تھی اس کے شریر کا پرتیک انگ کہہ رہا تھا مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گے میں سنسار بھر کی سب سے سندر استری ہوں تمہیں ووش ہو کر مجھے کو سندرتا کی رانی چننا پڑے گا کملا کی مسکان میں ایک وچتر پرکار کا نمنترن تھا میرا دل کانپنے لگا آخر جب لیڈی گاما نے گھوشنا کی کہ شریمان گدھے جی سوندر پرتہ کا فیصلہ سنائیں گے تو ہال تالیوں کی گڑگڑاہٹ سے گونج اٹھا میں نے مائکرو فون پرے ہٹا کر کہا مہیلا تتھا سجنوں جس طرح یہاں پدھارنے والی بہت سی مہیلاوں نے اس سوندر پرتہ میں بھاگ لینا ضروری سمجھا کیونکہ ان کی سندرتا کی خیاتی پرمان سدھ ہے اسی پرکار میں بھی اپنے لیے مائکرو فون کا پریوگ ضروری نہیں سمجھتا کیونکہ میری آواز کی کڑک بھی پرمان سدھ ہے اور میرا خیال ہے کہ کسی گدھے کو مائکرو فون کے پریوگ کی آگیا نہیں ہونی چاہیے حالانکہ میں نے بڑے بڑے گدھوں کو مائکرو فون کا انوچت پریوگ کرتے دیکھا ہے یہاں کم تالیاں اور کم کہہ کہے لگے مہیلاؤں تتھا سجنوں اس اوسر پر بھارت کے کونے کونے سے سندریاں سوندریا پرتگتا میں بھاگ لینے آئی ہے اس کا ہمیں ہرش ہے لیکن دکھ ان سندریوں کے لیے ہے جو کسی کارن سے اس پرتا میں بھاگ نہ لے سکیں چونکہ میں ایک گدھا ہوں اس لیے میری اس پشٹوکتی پر مجھے کما کیا جائے یدی میں صاف صاف کہہ دوں کہ مجھے دکھ اس مزدور عورت کا ہے جو دو بچوں کی ماں ہونے کے باوجود اتنی سندر ہے کہ اگر وہ اس پرتیوگتا میں بھاگ لے سکتی تو آپ اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے مگر وہ اس پرتیوگتا میں بھاگ نہ لے سکی کیونکہ وہ دو بچوں کی ماں ہیں اس کے پاس نہ اتنا سمے نہ اتنا کرایہ ہے کہ وہ یہاں تک آ سکتی اس کے پاس اس سوندر پرتیوگتا کے پرویش پتر کے لیے پچیس روپے بھی نہیں تھے فرض کیجیے کہ کسی طرح روپے کا پربند کر کے وہ یہاں آ بھی جاتی اور اس پرتا کی رانی چن بھی لی جاتی تو بھی لاس اینجلس انتر راشٹریہ میں بھاگ لینے کا پرشن بنا رہتا کیونکہ اس کے دو بچوں کو لاس اینجلس کی سیر کون کراتا اور اگر وہ بچے یہاں چھوڑ جاتی تو وہ کھاتے کہاں سے میں ایک دھوبی کا گدھا ہوں میری مالکن کے دو بڑے پیارے پیارے بچے ہیں وہ آج بھی اتنی سندر ہے کہ اگر وہ بھول سے یہاں آ جائے تو آپ سب لوگ آدر ورش آدروش کھڑے ہو جائیں گے اور ایک مت ہو اسے بھارت کی رانی کی اپادھی دے دیں گے لیکن افسوس افسوس ہے کہ وہ بھی اس پرتیوگتا میں بھاگ نہ لے سکی وہ اس سمے کہیں کپڑے دھو رہی ہوگی اگر وہ وہ اس سمے کہیں کپڑے دھو رہی ہوگی ایسی لڑکی کے کپڑے جو سوئم اس پرتیوگتا میں موجود ہے میں نے آنکھوں کے کونے سے مس روپوتی کی اور دیکھا وہ اپنے ہوٹ چبا رہی تھی میرا مطلب اس سوندر کی برائی کرنا نہیں ہے جو یہاں موجود ہے لیکن مجھے کما کیجیے گا یہ سول لائن اور مال مال روڈ کا سوندریہ ہے یہ بڑے بڑے گھروں کے سکھ ویبھو میں پلا ہوا سوندریہ ہے اس سوندریہ نے کبھی کوئی فاقہ نہیں کیا کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا کبھی چیتھڑے نہیں پہنے کبھی سڑکوں پر نہیں سویا یہ کھلی ہوا کا سوندریہ نہیں ہے یہ تو ایک سندر جھاڑ میں جلتی ہوئی مومی شمع کا سوندریہ ہے کیا یہ بھارت کا سوندریہ ہے یا وہ جو جمنا گھاٹ پر کپڑے دھوتا ہے جو سرسوں کے کھیت میں گیت گاتا ہے جو اینکھ کے پودوں میں رس اتارتا ہے اور کالی مرچ کی بیلوں سے سبز دانے توڑتا ہے وہ سوندر جو منشیہ کے پریم اور پریشرم سے اتپن ہوتا ہے اس سوندر کا مولیہ آن بنا اس کی مہانتا کو سمجھے بنا کیا یہ سوندر پرتہ ادھوری نہیں رہ جاتی پھر ذرا وچار تو کیجیے کہ وبھن استھانوں پر سوندر کی کسوٹیاں بھن بھن ہیں بنگال میں لمبے بال اور ہالی وڈ میں کٹے ہوئے بال فرانس میں پتلے کول ہے اور بھارت میں بھاری کولے سوندرے کا پرتیمان سمجھے جاتے ہیں کشمیری گورے رنگ پر مگدھ ہیں مگر ٹانگا نکا میں سوندرے رات کی طرح شیا ہوتا ہے کوئی پتلے ہوٹ پسند کرتا ہے کوئی موٹے کوئی لمبی گردن کوئی چھوٹی گردن کوئی بڑی بڑی کالی آنکھیں تو کوئی چھوٹی چھوٹی بادامی آنکھیں پھر بھوم سوندرے کا پرتیمان کیا ہوگا لیکن سب سے مہتوپورن پرشن تو یہ ہے کہ سوندرے خود کیا ہے جب تک اس پرشن کا فیصلہ نہ ہو جائے میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا ہر پروش کے جیون میں ایک استری ایسی آتی ہے جس کی سندرتا جانے کیا ہوتی ہے اور کیا نہیں ہوتی مگر اس پروش کے من میں اور اس کی آتما میں اس کی سندرتا سورگ کی سمست اپسراؤں سے بڑھ چڑھ کر ہوتی ہے ایسا ایک ویکتی میں نے جمنا پار کرشن نگر میں دیکھا تھا وہ ایک گندے جھونپڑے میں رہتا تھا اس کا نام دھنو تھا وہ ایک دھوبی تھا اور ہمارا پڑوسی اس کی پتنی بالکل سادھارن رنگ روپ کی تھی رنگ سانولا بلکہ کالا نین نقش بالکل سادھارن سادھارن آنکھیں سادھارن سے ہوٹ سادھارن سی ٹھوڈی اس کی چال ڈھال میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جو اسادھارن ہو لیکن ایک چیز اس میں اسادھارن تھی شام کو جب دھنو دھوبی گھاٹ سے تھکا ماندہ کپڑوں کا بوجھ سر پر اٹھائے گھر آتا تو وہ ایسی مسکراہٹ سے ایسی مدھر آکرشک مسکراہٹ سے ان کا ابھینندن کرتی کہ دھنو اپنے دن بھر کی تھکاوٹ کو بھول جاتا اس استری کے پاس سنسار کی سب سے سندر مسکراہٹ ہے دکھ اس بات کا ہے کہ وہ مسکراہٹ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا اس مسکراہٹ کو نہ تو ناپا جا سکتا ہے نہ تولا نہ اس کا گراف بنا کر جیومیٹری کی روپ ریکھاؤں میں ڈھالا جا سکتا ہے کیونکہ وہ مسکراہٹ اس کے ہوٹ نہیں ہے اس کے دانت نہیں ہیں اس کا چہرہ بھی نہیں ہے اس کی مسکراہٹ کا سمبند اس کے سموچے ویکتتو سے ہے اس کے شریر تتھا آتما کے پورے جیون سے پھر اس مسکراہٹ کا سمبند اس کے اپنے پتی سے بھی ہے جس پرکار وہ اپنے پتی کو دیکھ کر مسکراتی ہے جس سے اس کی مکھاکرتی ترنت اتنی بدل جاتی ہے کہ وہ اتنت سندر دکھنے لگتی ہے اس مسکراہٹ کا سمبند دو ہردیوں کے پریم سے بھی ہے یہ مسکراتا ہوا مہان سوندر پریم کی کریا تتھا کریا کی اتپتی ہے مجھے سندیہ ہے کہ کیا وہ استری اس طرح کسی پرائے پروش کے سامنے بھی مسکرا سکے گی چاہے آپ اسے بھارت کی رانی چن کر لاس اینجلس کے کسی بھویہ بھون میں کھڑا کیوں نہ کر دیں میرا خیال ہے وہ کبھی اس طرح نہ مسکرا سکے گی کیونکہ اس کا دھوبی پتی وہاں مون ہوگا پھر ہم کس طرح کے سوندر کو پرکھ سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سوندریہ کو پرکھنے کی یہ کسوٹی غلط ہے ایک استری کا سوندر اس کے ویوہار سے ہی پہچانا جا سکتا ہے وہ ویوہار جس کا سبب نہ کیول اس کے اپنے آپ سے ہے بلکہ اس کے گھر سے ہے اس کے بچوں سے اس کے کارخانے سے اس کے کھیت سے ہے استری سوندر کوئی شونیہ میں رکھی جانے والی وستو نہیں ہے کہ ہم اسے استری کے واتاورن سے الگ کر کے ایک نہانے کے تالاب کے کنارے کھڑا کر کے اس کا ناپ تول شروع کر دیں سوندر کو شونیہ میں نہیں جانچا جا سکتا سوندریہ کوئی مصر دیش دیش کی طرح مسالے لگا کر سنبھالی جانے والی ممی بھی نہیں ہے وہ تو ایک جیوت آگے بڑھتا ہوا جیون کرم ہے یہ کتنی مورکھتا پورن بات ہوتی اگر رومیو جولیٹ کی سندرتا کو فیتے سے ناپنا شروع کر دیتا اگر پیرس ہیلن کی سندرتا کا وزن کسی مشین پر تولنا شروع کر دیتا اگر سیتا کی امر تتھا شاشوت سندرتا کی تلنا کسی پتھر کے تراشے ہوئے ٹکڑے سے کرا دی جاتی مجھے تو یہ دیکھ کر آشچر ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس سوندر پرتیوگتا میں کان تو دیکھتے ہیں مگر اس آواز کو نہیں سن سکتے جو اس کان کے بھیتر جاتی ہے آپ آنکھ دیکھتے ہیں مگر آنکھ کی لجا نہیں دیکھتے آپ چھاتی کا ابھار دیکھتے ہیں لیکن اس کے بھیتر چھپی ہوئی ماں کی ممتا نہیں دیکھتے اور میں آپ کی اس سوندر پرتیوگتا کے بارے میں کیا رائے دے سکتا ہوں میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ سچا سوندریہ کسی بڑے سے بڑے وگیاپن کرتا کی داسوں کی منڈی میں بکاؤ نہیں ہے جہاں جانگیں اور پنڈلیاں ناپی جاتی ہے چھاتی کا ابھار پرکھا جاتا ہے اور کمر کا ماس تولا جاتا ہے اور تیرنے کے تالاب کے کنارے کنارے ساز اور تیکھی دھنوں کے ساتھ ساتھ اصلی دانتوں کے منجن والے اور نقلی دانتوں کے سیٹ بیچنے والے ناخون کاٹنے کے یوں والے اور ناخون بنانے کے یتروں والے بال صفا پاؤڈر والے اور بال بڑھانے والے اونچی ایڑی والے نیچی بدھی والے سب اپنی اپنی وستوؤں کا وگیاپن کرتے ہیں اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کی یہ سوندر پرتیوگتا بالکل فراڈ ہے دھوکھا ہے جال سازی ہے اور بد دیانتی ہے اور میرا اس کے بارے میں یہی فیصلہ ہے جب میں نے یہ بھاشن سماپت کیا تو اس کے بعد کچھ کھڑ تک تو ہال میں سناٹا رہا ایسا پورن سناٹا کہ میرا جی چاہا اسے توڑنے کے لیے زور سے رینکنا شروع کر دوں کچھ کھڑوں کے بعد ہال سے خسر فسر شروع ہو گئی ہمارے پیچھے بیٹھی ہوئی سوندر پرتیوگتا میں بھاگ لینے والی کچھ سندریاں تو مورچت ہو گئیں کئی چیخیں مارنے لگی تھوڑے سمے بعد ہال میں پرتیک ویکتی چلا رہا تھا سالہ کمینہ گدھا کہیں کا مورکھانند اسے باہر نکال دو اسے جوتے مار کر باہر نکال دو کون سا گدھا پکڑ لائے ہو بدتمیز بد زبان نالائق اور پھر گدھا مردہ باد کے نعرے شروع ہو گئے کچھ منچلے ہلہ بول کر اسٹیج پر چڑھ آئے ان کا ارادہ تھا کہ سبھاپتی کا ستکار ڈنڈوں سے کریں لیکن میں ان کا ارادہ بھانپ گیا اس لیے میں نے چھوٹتے ہی دو چار دلتیاں بلکہ چولتیاں ایسی جمائی کہ ان شور ویروں سے بھاگتے ہی بنی مجھے بفرتے دیکھ کر اسٹیج پر بھی ہنگامہ مچ گیا مائکروفون گر پڑا لیڈی گاما بے ہوش ہو گئیں لڑکیاں چیخنے چلانے لگیں ایسی استھتی میں میں نے وہاں سے کھسکنا ہی اچت سمجھا اتو میں اسٹیج پر دلتیاں جھاڑتا ہوا اور اپنی وشیش بولی بولتا ہوا نیچے اترا اور بھاگتا ہوا کلب سے باہر چلا گیا بہت سے لوگ کرودھ میں آ کر میرے پیچھے بھاگے پرنتو اس وقت میرے جیون تتھا مرتو کا پرشن تھا اس لیے میں نے بھی آنکھیں بند کر کے اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا مجھے یاد نہیں کہ میں کون سی سڑک سے کدھر کو بھاگا کدھر مڑا اور کدھر گھس پڑا مجھے اس سمے ہوش آیا جب میرا سر ایک میز سے ٹکرایا اور بہت سی چینی کی پیالیاں ایک دم چھن سے ٹوٹ پڑی اور بہت سے لوگ ایک دم گھبرا کر اپنی اپنی کرسیوں پر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور باہیں پھیلا پھیلا کر چلانے لگی ارے یہ گدھا کدھر سے گھس آیا نکالو اسے باہر اب میں نے ذرا دھیان پورک ادھر ادھر دیکھا تو معلوم ہوا کہ میں تو ولنگٹن کلب سے بہت دور انڈیا گیٹ سے بھی بہت آگے جیند ہاؤس میں گھس آیا ہوں یہاں جیند ہاؤس کے لمبے لمبے لان میں ایک بہت بڑی گارڈن پارٹی کا پربند کیا گیا تھا جسے آ کر میں نے تہس نہس کر دیا تھا بھاگ جانا گدھے کا ولنگٹن کلب سے اور گھس جانا ساہتک اکیڈمی میں اور ملاقات کرنا دیش کے سپرسدھ لیکھکوں سے میں ابھی وہیں کھڑا تھا اور چوکنا ہو کر سوچ رہا تھا کہ اب کدھر جاؤں کہ کیا دیکھتا ہوں ایک لیکھکوں جیسی مکھاکرتی کا ویکتی سر سے کندھوں تک بال لٹکائے ہاتھ میں ڈھیلا اٹھائے مجھے مارنے چلا آ رہا ہے اس کا چہرہ کتابی تھا ماتھا نورانی اور داڑھی سفید پہلے تو مجھ سے دور رہا اور ڈھیلا اٹھائے ڈراتا رہا اور کہتا رہا اہنسا میں وشواس رکھتا ہوں نہیں تو ابھی ڈھیلا مار دیتا بھلائی اسی میں ہے کہ سیدھے سیدھے یہاں سے چلے جاؤ میں نے کہا میرے پیچھے پیچھے بہت سے لوگ ڈنڈے اٹھائے مارنے کو چلے آ رہے ہیں اس لیے میں واپس نہیں بھاگ سکتا چاہے تم ہنسا کرو یا اہنسا مجھے بولتے دیکھ کر اس ویکتی کی ویکتی کے ہاتھوں سے ڈھیلا چھوٹ گیا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی رنگ اڑ گیا اور داڑھی کے بال یوں کانپنے لگے کہ مجھے بھے ہونے لگا کہ کہیں اس کی داڑھی چہرے سے چھوٹ کر نیچے نہ گر پڑے کسی پرکار کچھ کھڑوں کے بعد اس مہانوبھاؤ نے اپنے آپ پر قابو پایا اور بڑی مشکل سے بولا تم کو کون ہو میں نے کہا بنا کر گدھوں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں وہ یہ سنتے ہی پلٹ گیا اپنی میز پر جا کر اپنے ساتھی لیکھکوں کو کہنے لگا متروں کمال ہو گیا کیا ہوا بہت سے لیکھک ایک ساتھ بول اٹھے چاچا غالب گدھے کا بھیس بنا کر ہم سے ملنے آئے ہیں جھوٹ ارے نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اپنے کانوں سے سن لو وہ سامنے کھڑے ہیں اس مہانوبھاؤ نے میری اور سنکیت کیا اتنے میں ایک چپراسی ساہتیہ اکادمی کا سیکرٹری اور ان کا اسسٹنٹ جن کا نام مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ شری ڈی ڈی گڑچ ہے وہ سب ڈنڈے اٹھائے مجھے باہر نکالنے کے لیے آئے لیکن اس مہا پروش نے ہاتھ سے سنکیت کر انہیں روک دیا بلکہ میرے لیے ایک اسپیشل کرسی لانے کو کہا گیا اس کے بعد مجھے بڑے آدر سے ان لیکھکوں کی سبھا میں بٹھایا گیا بہت سے لوگ مجھے برابر گھورے جا رہے تھے آخر مجھ سے رہا نہ گیا میں نے کہا کیوں سجنوں کیا آپ نے آج تک کوئی گدھا نہیں دیکھا جو اس بری طرح سے مجھے گھور رہے ہیں ایک سجن بولا ہم سب جانتے ہیں آپ یہ بتائیے آپ نے آپ نے اپنی یہ دشا کیوں بنا رکھی ہے اور کس لیے میں نے کہا اس مٹی کے پتلے جسم کو کسی طرح تو ڈھانپنا چاہیے کہیے کیسا آنا ہوا جہاں پر آپ ہیں وہاں سے تو کوئی مشکل سے ہی آ سکتا ہے جی ہاں بذا بجا ارشاد فرمایا بڑی مشکل سے آیا ہوں ابھی تک کانوں میں ان لوگوں کی آوازیں گونج رہی ہے جو میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے اجی صاحب آپ کے شعر جو ایک بار سنے گا وہ سو بار آپ کے پیچھے بھاگے گا اس میں کیا شبہ ہے ایک مریل سا لیکھک بڑی مریل سی آواز میں بولا شیر میں آشچر چکت سا رہ گیا اس پہلے مہانوبھاؤ نے میرے کان میں کہا میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ آپ کون ہیں غالب گدھے کے بھیس میں غالب لاہور ولاقوت میں نے کرودھ بھری نظروں سے اس کی اور دیکھ کر کہا اجی صاحب میں تو ایک معمولی گدھا ہوں جسے لکھنے پڑھنے کی تھوڑی سی سد بدھ ہے کہاں میں اور کہاں غالب اچھا اچھا اکادمی کے سیکرٹری صاحب بولے میں سمجھ گیا آپ وہی بولنے والے گدھے ہیں جن کے چتر سماچار پتروں میں چھپے ہیں اجی بولنے والے گدھے تو دنیا میں بہت ہیں ہاں چتر کسی کسی کا چھپتا ہے میں میں میں نے سر جھکا کر کر کہا لیکن مہربانی کے مجھے یہ تو بتلائیے کہ کس محفل بنا بلائے مہمان کی طرح گھسایا ہوں اب سیکرٹری صاحب بولے یہ ساہتیہ اکادمی کلا کیندر اور سنگیت ناٹیہ اکادمی کی ملی جلی سبھا ہے آپ کو یہاں پر بھارت بھر کے چوٹی کے لیکھک کلاکار سنگیتکار اور ناٹک کار ملیں گے اس میز پر جہاں آپ بیٹھے ہیں دیکھیے یہ مہانوبھاؤ شری گنیندر ناتھ ناگپال ہیں آپ ہندی کے سب سے بڑے اپنیاسکار ہیں آپ نے دس اپنیاس لکھے ہیں اور ان کے اپنیاسوں کی وشیشتا یہ ہے کہ جو بات آپ ایک اپنیاس میں کہتے ہیں دوسرے اپنیاس میں سوئم ہی اس کا کھنڈن کر دیتے ہیں ان کا پورا ساہتک جیون اپنی کہی ہوئی باتوں کے کھنڈن میں ویتیت ہوا ہے اس لیے تو ہندی ساہتیہ میں ان کا وشیش استھان ہے یہ ہماری کاریہ سمتی کے سدسیہ ہیں ان سے ملیے یہ اچکن والے ٹوپی والے چگی داڑھی والے ابو ادیب ہیں ان کا کمال یہ ہے کہ پچھلے پندرہ ورشوں سے انہوں نے اردو ساہتیہ کی کوئی پستک نہیں پڑھی یہ بھی ہماری کاریہ سمتی کے ایک سدسیہ ہیں آپ سے ملیے آپ شری سندر سنگھ جی ہیں آپ لیکھک ہیں نہ ادیب نہ کوی نہ شاعر لیکن بڑی اونچی شرینی کے دھرموپدیشک ہیں آپ بھی ہماری کاریہ سمتی کے سدسیہ ہیں آپ سے ملیے شری ڈی ڈی گڑچ گجراتی کے لیکھک ہیں لیکن گجراتی کے اترکت انیہ بھاشاؤں کے لیکھکوں تتھا ان کے ساہت پر آپ کی درشٹی بڑی گہری ہے آپ شری عبد ال شکور پروفیسر یو آپ بھی ادیب نہیں ہیں پھر بھی پچھلے پندرہ ورشوں سے اس بات پر ریسرچ فرما رہے ہیں کہ اردو کا قاعدہ اگر الف کے استھان پر یہ سے شروع ہوتا تو کیسا رہتا کیسا رہتا میں نے پوچھا عبد الشکور بولے جی میرا خیال ہے کہ اگر ایک بچہ اردو کا قاعدہ چھ مہینے میں ختم کر لیتا ہے تو پھر چھ سال میں ختم کرے گا میں نے پوچھا تو پھر اس سے فائدہ کیا ہوگا وہ بولے ایک تو اس سے بچے کی سوجھ بوجھ کی بنیاد پکی ہوگی دوسرے زبان مشکل سے مشکل تر ہوتی جائے گی تو مشکل زبان سے کیا فائدہ ہوگا میں نے پوچھا جی دیکھیے صحیح علم تو مشکل زبان میں ہی ملتا ہے عبد الشکور جی پھر بولے ہمارے یہاں تو صحت زبان میں لکھنے والے ادیبوں کا گزر ہی نہیں ہے ہم نے اپنی ساہتیہ اکیڈمی میں اس بات کا خاصا انتظام کر رکھا ہے کہ کوئی بھی ایسا ادیب اس میں نہ گھسنے پائے جس نے پچھلے پندرہ بیس سال میں کوئی بات کوئی کام کی بات آسان زبان میں کہی ہو ہمارے سامنے اکیڈمی فرانسے کا ادھارن ہے اس اکیڈمی میں روسو اور والٹیر جیسے ادیبوں کو شامل نہیں کیا گیا تھا میں نے کہا آپ کو اس بات پر فخر کرنے کے بجائے شرم آنی چاہیے اپنا اپنا وچار ہے شری گنیندر ناتھ ناگپال نے ایک رسگلے کی اور دیکھتے ہوئے بلکہ یوگا ابھیاس کرتے ہوئے کہا خیر چھوڑیے اس بات کو میں نے بات کو پلٹتے ہوئے کہا مجھے بچپن سے ہی لکھنے پڑھنے کا شوق رہا ہے کیا میں اکیڈمی کا ممبر ہو سکتا ہوں بس یہی تو خرابی ہے شری گڑچ انکار میں سر ہلا کر بولے کیا یہی کہ آپ کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہے شری گڑچ مجھے سمجھاتے ہوئے بولے واستو میں ہمارے یہاں ممبر ہونے کے لیے بڑی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پہلی بات تو یہ کہ ہم پچاس ورش سے ادھر کی آیو کے لیکھک کو اپنا ممبر بناتے نہیں کیونکہ اس سمے تک وہ واستوک شبدوں میں ذمہ دار نہیں کہلاتا آپ ہماری اکیڈمی کے ممبروں کو دیکھیے ایک سے ایک بوڑھا پڑا ہے جس نے ورشوں سے کوئی پستک نہیں پڑھی نہ پڑھنے کا اچھک ہے پستک سے ادھک ہماری کاریہ کارنی سمیتی سمتی میں روگوں کی چرچا رہتی ہے کسی کو دل کا روگ ہے کسی کو دمے کا کسی کی آنکھ دکھ آنکھ دکھتی ہے تو کسی کو کوئی موتر روگ ہاں یدی آپ کسی بھیانک روگ سے گرست ہوں تو میں آپ کی ممبرشپ پر وچار کروں میں نے کہا میرا سواستھ تو بہت اچھا ہے اور ابھی پچاسواں ورش بھی مجھ سے بہت دور ہے تو اکادمی کی ممبری کو بھی بہت دور سمجھیے شری گڑچ ہنس کر بولے اس کے اترکت ہم کچھ یہ بھی پسند کرتے ہیں کہ ممبر پڑھنے لکھنے کی بجائے یدی سوچنے سمجھنے پر ادھک وچار کرے تو اچھا رہتا ہے واستو میں ہم اچھے وچارک پیدا کرنا چاہتے ہیں ہماری کاریہ کارنی سمتھ میں آپ کو لیکھک کم اور وچارک زیادہ ملیں گے ہمارے یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے پچھلے پانچ ورش سے کوئی پستک نہیں لکھی پچھلے پندرہ ورش سے کوئی پستک نہ لکھی بلکہ پوری آیو میں کوئی پستک نہیں لکھی لیکن وہ ہماری اکیڈمی کے پرمکھ ممبر ہیں کس لیے ایک لیکھک ہونے کے ناطے نہیں ایک پرمکھ وچارک ہونے کے ناطے انہوں نے لکھنے پڑھنے کے استھان پر اپنی آیو کا ادھکتر بھاگ سوچنے سمجھنے وچار کرنے وچار کرتے کرتے اونگنے اور اونگتے اونگتے سو جانے میں ویتیت کیا ہے کیا کہنے ہیں میرے منہ سے اچانک ہی نکل گیا پھر ہمارے یہاں ان نئے نئے آندولوں کو بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا جو پچھلے تیس تیس ورشوں سے بھارت کے وبھن ساہتوں میں آئے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ان پر چھا گئے ہیں جی آپ کا سنکیت کہیں جی میرا سنکیت مانوتا وادی جنتنتر وادی سامیہ وادی پرگتی وادی لیکھکوں کے وبھن سنگھوں سے ہے ان کے کام سے ہے ان کے ساہتیہ سے ہے آپ ان سنگھوں کے کسی ممبر کو ہماری اکیڈمی کا ممبر نہیں پائیں گے کیوں میں نے آشچر سے پوچھا بس ہم پسند نہیں کرتے اور کیوں لیکن ان لوگوں کی رچنائیں تو بھارت بھر میں میں ہیں دوسری بھاشاؤں ان رچناؤں کو آدر سمان کی درشٹی سے دیکھا جاتا ہے ہاں ہاں دیکھا جاتا ہوگا مگر سیکرٹری صاحب نے اب بیچ میں آ کر بولنا شروع کیا یہ بھارتی ساہتیہ اکادمی ہے یہاں پرگتی شیل لیکھک نہیں گھس سکتا سری سندر سنگھ بات کی کٹتا کو نمر سور دیتے ہوئے بولے بات واستو میں یہ ہے شریمان جی کہ ہم لوگ کلاسیکل ساہتیہ کو پسند کرتے ہیں اردو میں غالب تک ہندو میں بھارتیندو تک اور سنسکرت میں کالی داس تک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد اب تک جو کچھ وبھن بھاشاؤں میں لکھا گیا ہے سنسار میں جو نئے آندولن چلے ہیں جو گھٹنائیں درگھٹنائیں ہوئی ہیں جنہوں نے نہ کیول راجنیتی بلکہ پورے جیون کی دھارا کو موڑ کر رکھ دیا ہے ان سے آپ کا کوئی سمبند نہیں میں نے پوچھا سیکرٹری نے مسکرا کر کہا سیکرٹری نے مسکرا کر پوچھا آپ گھاس تو نہیں کھا گئے میں نے کہا کھائی نہیں ہے کھانا چاہتا ہوں سیکرٹری نے اپنا اتھی کہا ابھی منگواتا ہوں یہ کہہ کر وہ تو وہاں سے چل دیے میں نے مڑ کر شری گڑت سے پوچھا میرا تو ساہتیہ سے سمبند رکھنے والوں سے ملنے کا یہ پہلا اوسر ہے اس سے پورو تو آپ لوگوں کی پستکیں پڑھتا تھا کہیے آپ لوگ میرا مطلب ہے کہ ساہتیہ اکیڈمی کے اپستھت سدسیہ ساہتیہ اور ساہتیہکاروں کی سہایتا کے سمبند میں کیا کر رہے ہیں شری گڑچ بولے ابھی تو ہم ایک بہت بڑی سوچی تیار کر رہے ہیں ان سمست لیکھکوں کی اور ان کی سمست پستکوں کی جو سو وشوں میں لکھی گئی ہیں میں نے پوچھا اور ان پستکوں کی سوچی کون بنائے گا جو پچھلے سو ورشوں میں نہیں لکھی گئی ہے لیکھک کی دردرتا کے کارن وہ سمست کوتائیں وہ سمست چتر چتر کلا کی سندر کلاکرتیاں وہ مہان سنگیت جو کلاکار کے دماغ میں گھٹ کر رہ گئی کیونکہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا کیونکہ اس کا بچہ بھوک سے دم توڑ رہا تھا اس کی پتنی کھئر روگ سے مر گئی تھی ان سمست پستکوں کوتاؤں چتروں گیتوں کی سوچی کون بنائے گا جو ہو سکتے تھے لیکن ہو نہ سکے یہ ہمارا کام نہیں ہے شری گڑچ جھیپ کر بولے تو پھر یہ کس کا کام ہے کون سی بھارتیہ اکیڈمی اس کام کو اپنے ہاتھ میں لے گی وہ کون سی اکیڈمی ہوگی جو لیکھک کی گھائل چھاتی پر مرہم رکھے گی جو اس کی پستکوں کی رکشک بنے گی جنہیں اس نے اپنے ہردے رکت سے لکھا ہے وہ کون سی اکیڈمی ہوگی جو لیکھکوں کو اچت جیوکا جٹا کر ان سے اپنیاس کہانیاں کوتائیں لکھوائے گی انہیں سماج کے شریسکر ویکتی سمجھ کر چھٹی پینشن آرتھک سہایتا دے گی ان کے بچوں کی شکشا دیکشا کا پربند کرے گی کون سی اکیڈمی ہوگی جو لیکھکوں کو منشیہ سمجھے گی جہاں ہوا پھانکنے والے شونیہ میں رہنے والے امانوی ویکتی سمجھنے پر ووش نہیں ہوگی لیجیے آپ کی گھاس آ گئی سیکرٹری نے جلدی جلدی مجھ سے کہا اس کی کرترم مسکراہٹ کے پیچھے میں ایک کروت کا طوفان اٹھتے ہوئے دیکھ رہا تھا صاف نظر آ رہا تھا کہ یدی اکیڈمی کے نیموں میں یہ نیم ہوتا کہ کسی مہمان کی گستاخی پہ اسے گولی ماری جا سکتی ہے تو اوشی ہی یہ مجھے گولی مار دیتا پرنتو کیا کرتا گھاس پرستت کرنے پر ویوش تھا میں نے ادھر ادھر دیکھا اس بحث میں کوئی بھاگ لینے کو تیار نہیں تھا شری گنیندر ناتھ ناگ پال جی نے رسگلہ نگٹ لیا نگل لیا اور آپ سمادھی میں چلے گئے تھے شری ابو ادیب اونگتے اونگتے مراقبے میں پہنچ گئے تھے سندر سنگھ جی اس طرح بار بار اپنی داڑھی کھجلا رہے تھے جیسے انہیں کوئی نیا وچار ستا رہا ہو حالانکہ وہاں کیول کھجلی تھی جب میں نے یہ دیکھا کہ کوئی لیکھک اس خطرناک بحث میں بھاگ لینے کو تیار نہیں تو میں نے بھی یہی اچت سمجھا کہ گھاس کھانا شروع کر دوں ایک گدھا اس سے ادھک کر بھی کیا سکتا ہے اور وشیش کر جب اسے ایسے لوگوں سے پالا پڑے جو اپنی پرکرتی سے لیکک کم اور مڑھا مڑھوں کے محنت زیادہ معلوم ہوتے ہیں میں نے گھاس کھانی شروع کر دی ابھی دو تین کور ہی لیے تھے کہ ادھر سے ایک کھٹکا ہوا دیکھا تو ایک مہاشے گلے میں چادر ڈالے دھوتی باندھے تان پورا ہاتھ میں لیے ہوئے مسکراتے ہوئے میری اور چلے آ رہے ہیں پاس آ کر بولے ہم نے سنا ہے آپ کو پکا گانا سننے کا شوق ہے میں نے کہا اجی میں سوئم پکا گانا گاتا ہوں کہیے تو میں ابھی درباری ولمبت شروع کر دوں وہ ہنس کر بولے ارے نہیں نہیں ابھی تو آپ چل کر ہمارے سنگیت کاروں سے گڑ کلی سنیے ٹھہریے تو میں تھوڑی سی گھاس کھا لوں پھر جانے کب ملے نہ ملے جانا گدھے کا اکیڈمی کی سبھا میں اور سننا گڑ کلی کا اور سوئم سنانا ایک پکا راگ اور پکڑے جانا وہاں پر اور رسی سے باندھ کر لے جانا مس روپوتی کا آپ کو چونکہ یہ کلا سمبندھی تینوں اکیڈمیوں کی سنیکت سبھا تھی اس لیے پرتیک ویکتی چاہے اسے پکے گانے میں دلچسپی تھی یا نہیں گڑ کلی سننے میں پورن روپ سے نمگن ہو گیا یہ گڑ کلی ڈیڑھ گھنٹے تک جاری رہی اس بیچ میں میں دھیرے دھیرے گھاس کھاتا رہا تنمےتا ایسی تھی کہ کبھی کبھی مجھے یہ انوبھو ہونے لگتا مانو میں گڑ کلی کھا رہا ہوں اور گھاس سن رہا ہوں بہت سے لیکھک کرسیوں پر سر ٹکائے سو گئے تھے ابو ادیب تین تال کے کھراٹے لے رہے تھے کلا کیندر کے کچھ کلاکار اکتا کر گن کلی گانے والے استاد کرشن داس دیش پانڈے کے کارٹون بنا رہے تھے حالانکہ جو سوئم کارٹون ہو اس کا کارٹون بنانے کی کوئی آوشکتا نہیں ہوتی استاد کرشن داس داس دیش پانڈے کا گھرانہ پچھلے ڈیڑھ سو ورش سے گن کلی کے آلاپ کا وشارت سمجھا جاتا تھا پچھلے ڈیڑھ سو ورش سے اس گھرانے نے کیول اسی راگ کا ابھیاس کیا تھا ان سب راگ راگینیاں چھوڑ دی تھی اور شاید اسی لیے گن کلی میں ایسی پروینتا پراپت کی تھی کہ وہ ڈیڑھ گھنٹہ گن کلی سننے کے بعد کہ ان کی ڈیڑھ گھنٹہ گن کلی سننے کے بعد پھولوں کو بھی نیند آنے لگتی اور وہ بور ہو کر اپنی پتیاں بند کر کے پھول سے کلی بن جاتے کلاسیکل سنگیت ودھا کا چمتکار آج بھی استاد کرشن داس دیش پانڈے کے گھرانے میں دیکھا جا سکتا ہے گڑکلی کے بعد پندرہ منٹ کا ویرام دیا گیا نہ دیتے تو بہت سے سنگیت پریمیوں کے ہارٹ فیل ہو جانے کا تھا اس کے دوران میں سننے والوں کو چائے پلائی گئی اور سنانے والوں کے پھیپھڑوں میں آکسیجن بھری گئی کیونکہ کلاسیکل سنگیت کی ایک وشیشتا یہ بھی ہے کہ اسے ڈیڑھ دو گھنٹے گانے کے بعد ترنت آکسیجن کی آوشکتا انبھو ہوتی ہے میں نے ایک سنگیتکار سے پوچھا میں نے سنا ہے کہ کلاسیکل سنگیت میں کئی راگ ایسے ہوتے ہیں جن کا آلاپ پورا ہوتے ہوتے تین گھنٹے لگ جاتے ہیں تین گھنٹے سنگیت کار نے خفا ہو کر کہا اجی مہاشے اس ورام کے بعد آپ کو استاد رگیب بلی خان گندھرو ماترا میاں کی ملہار سنائیں گے جو کم سے کم چھ گھنٹے کا پروگرام ہے آج استاد پوری تیاری سے تیار ہو کر آئے ہیں میں نے کہا آپ بھی تو ایسے اوسروں کے لیے ان کی قبر کھود کر تیار رکھتے ہوں گے کیا مطلب میں نے کہا اگر مجھے گنت کا ایک ہی پرشن دو لاکھ بار حل کرنے کو دیا جائے تو اس بیچ کسی نہ کسی درگھٹنا کا ہو جانا آوشک ہے سمبھو ہے میں پاگل ہو جاؤں کسی کے بال نوچ لوں یا آپ کا گلا کاٹ ڈالوں سنگیت کار نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا کلاسیکل سنگیت میں ایسا نہیں ہوتا ہاں سے گانے والا بے ہوش ہو جاتا ہے اس سے ادھک آج تک کچھ نہیں ہوا سمبھو ہے کسی سننے والے نے گھر جا کر آتمتیا کر لی ہو لیکن ہماری اکیڈمی کے پاس اس پرکار کی کوئی سوچنا نہیں ہے اس لیے پورے وشاس سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے میں نے کہا میں نے تو یہی سنا ہے کہ جب سے آپ نے آل انڈیا ریڈیو کے کلاسیکل سنگیت کو پروتساہن دینا آرمبھ کیا ہے دیش میں پاگلوں اور آتمتیا کرنے والوں کی سنکھیا بڑھ گئی ہے دوسرے سنگیتکار نے جو ہماری باتیں سن رہا تھا میری اور دیکھ کر کہا کیا آپ کو بھارتی کلاسیکل سنگیت سے بہر ہے کلاسیکل سنگیت کو میں پسند کرتا ہوں میں نے دوسرے سنگیتکار سے کہا مگر سنتلن کے ساتھ جس کلاسیکل سنگیت کے پرسار کے لیے آپ پرنشیل ہیں اس میں سے سنگیت تو بالکل نکل جاتا ہے کیول گنت ودیا باقی رہ جاتی ہے آپ نہیں جانتے دوسرے سنگیتکار نے کردھ ہو کر کہا ہمارا بھارتی سنگیت سنسار کا سب سے پراچین سنگیت ہے پچھلے تین ہزار ورش میں اس سنگیت کا ایک سر نہیں بدلا راگ کا سر آج سے تین ہزار ورش جو پہلے تھا وہی آج بھی ہے میں نے کہا تو بھائی اس میں گورو کی کیا بات ہے ہمارے اپنے ونش میں جب سے سنسار بنا ہے ہمارے گھرانے کے سنگیت کا ایک بھی سر نہیں بدلا ایک گدھا آج سے ایک لاکھ سال پہلے جس طرح گاتا تھا آج بھی ویسے ہی گاتا ہے کیا مجال جو کہیں ایک سر کا بھی فرق رہ جائے کہیے تو ابھی گا کر سناؤں پہلے سنگیت کار نے گھور کر میری اور دیکھا مگر چپ رہا میں نے کہا کبھی نہ بدلنا کبھی کسی سے نہ سیکھنا اپنے ڈھرے میں کبھی کوئی پریورتن نہ کرنا یہ کوئی وشیش گن تو نہیں جیون کے انیہ وبھاگوں کی طرح کلا میں بھی پریورتن ہوتے رہیں تو اچھا ہے اور یہ کہنا کہ بھارتیہ سنگیت نے باہر سے کوئی پربھاؤ سویکار نہیں کیا بالکل غلط ہے جس پرکار بھارتیہ سنگیت بھارت سے باہر گیا ہے اسی پرکار عربی اور یوروپی سنگیت باہر سے یہاں آیا ہے اس نے بھارتیہ سنگیت سے مل کر جیون کا نیا سنگیت اتپن کیا ہے جو نسندیہ پہلے سے ادھک منموہک ہے آپ باہر کے پربھاؤوں کو اپنے سنگیت میں سے کیوں نکال پھینکنا چاہتے ہیں یہ پرتکریا آپ کو کیوں پسند ہے ہم اپنے دیش کی سنسکرتی میں ودیشی تتووں کو کیوں گھسا رہنے دیں ہر دیش کی کلا اور سنسکرتی کا اپنا ایک سوبھاؤ ہوتا ہے وہ نسندیہ راشٹریہ ہوتا ہے لیکن اس میں جو باہر کے تتو آ کر اس پرکار گھل مل گئے ہوں کہ اپنی راشٹریہ سنسکرتی تتھا اس کے سوبھاؤ کا ایک انگ بن گئے ہوں انہیں چن چن کر اس پرکار نکال پھینکنا جس پرکار آج کل بھاشا میں سے بہت سے ودیشی شبد نکالے جا رہے ہیں مہامورکھتا ہے میں کلاسیکل سنگیت کے ورود نہیں ہوں لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ آپ لوک سنگیت کی بھی انتی کریں اور فلم سنگیت میں یوروپی اور عربی سنگیت کو سمو کر جو نئے سنگیت کا نرمان کیا جا رہا ہے اس کی اور بھی دھیان دیں اس کی ترٹیوں پر نظر رکھیں لیکن اس کی اچھائیوں کی پرشنسا بھی کریں آشچر ہے کہ ہمارا لوک سنگیت اور فلم سنگیت بھارت کی پوری جنتا اور بھارت سے باہر پورے ایشیا اور افریقہ بلکہ یورپ میں بھی پرسدھ ہو رہا ہے لیکن یہاں کی سنگیت اکیڈمی سانپ کی کنڈلی بنائے ہوئے اسی پرکار کلاسک سنگیت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے کیا آپ اپنی کینچلی کو کبھی نہ اتاریے گا اور پھر آپ یہ کیا کہتے ہیں یوں تو آپ کلاسیکل سنگیت کا پروپگینڈا کرتے ہیں بھارت بھر میں جنتا کی ابھیروچی کو اونچا کرنا چاہتے ہیں لیکن جب کوئی شو کرتے ہیں اور اس میں کوئی بڑے استاد کو بلاتے ہیں تو ٹکٹ کا دام دو سو روپیہ رکھتے ہیں کیا خیال ہے آپ کا کہ اونچا ٹکٹ رکھنے سے جنتا کی ابھیروچی اونچی ہو جائے گی مہاش مہاشی آپ پچاس پچاس ہزار کے جن سمدائے کے بارے مہاشے آپ پچاس پچاس ہزار کے جن سمدائے میں ہمارے پرسدھ استادوں کو نہیں سنوا سکتے جو ہمارا راشٹریہ دھن ہے اگر آپ سنگیت کے بھنڈاروں سے بھارتیہ جنتا کو لابھانوت نہیں کر سکتے اور اسے کیول سپرو ہاؤس تک اوپر کے ورگ کے کچھ ویکتوں تک سیمت رکھنا چاہتے ہیں تو پھر میں کہوں گا کہ اس دیش کو ایسے کسی سنگیت اکیڈمی کی آوشکتا نہیں ہے اور اسے جنتا کے خزانے سے ایک پائی بھی نہیں ملنی چاہیے کرودھ وش میری پونچھ کھڑی ہو گئی ادھر استاد رگھی بلی خاں گندرو ماترا کا آگرہ تھا کہ جب تک یہ گدھا سبھا میں موجود ہے وہ میاں کی ملہار نہیں سنائیں گے ووش ہو کر کلا کیندر کے ماننی سدسیہ شری م چندرے میرے پاس آئے اور بڑے ونمر سور میں مجھ سے بولے ہماری پردرشنی کو آپ نے دیکھا ہی نہیں بھارتی چترکاروں نے بہت سے نئے نئے چتر بنائے ہیں ابھی پرسوں ہی اس پردرشنی کا ادھاٹن ہوا ہے ذرا چل کر آپ بھی اسے دیکھ لیجیے اور اپنی بہومولیہ رائے دیجیے شری م م چندرے نے پورے پانچ ورش تک پیرس میں رہ کر بھارتی چترکلا کی شکشا پراپت کی ہے ان کے ایک چتر کانٹے ہی کانٹے پر اس پردرشنی کے ججوں نے دوسرا پرسکار دیا ہے وہ سب سے پہلے مجھے اپنا وہی چتر دکھانے لے گئے یہ چتر ایک بہت بڑے کینوس پر تھا ایک نگن استری کی پیٹھ کا چتر تھا جو گردن موڑے اپنے پاؤں سے کانٹا نکال رہی تھی میں نے پوچھا استری کو ننگا دکھانا کیوں آوشک تھا استری اگر باتھ روم میں نہ ہو تو پرایا اسے کانٹا پرایا اسی سمے چپتا ہے جب وہ کوئی لباس پہنے ہوئے نہ ہو چندرے نے کہا آپ چتر کو سمجھے نہیں دیکھنے میں یہ کانٹا اس استری کو چبھ رہا ہے لیکن واستو میں ایسا نہیں ہے اچھا پھر کیا ہے میں نے پوچھا کانٹا نہیں استری اس کانٹے کو چبھ رہی ہے ماں چندرے نے بڑے گورو سے مجھے سمجھایا اچھا کانٹا اس استری کو نہیں چب رہا استری اس کانٹے کو چب رہی ہے کیا کہنے آئے ہیں کیا کہنے ہیں یہ رہسیہ اب میری سمجھ میں آیا دیکھیے نا میں بھی کتنا گدھا ہوں ماڈرن کلا کو اب تک سمجھ نہیں پایا پوری پردرشنی دیکھ لیجیے ماں چندرے سہانوبھوتی پرکٹ کرتے ہوئے بولے پھر کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے گا یہ دیکھیے یہ کالپنک کلا کا ادبت ادارن اسے مسٹر گرفش گرامے نے بھیجا ہے ترکوڑوں چتش کوڑوں میں گھری ہوئی کہیں کہیں ایک استری کی جھلک نظر آ جاتی تھی باہوں کے استھان پر وائلن بنی ہوئی تھی گردن کے استھان پر ستار کے تار کھینچے ہوئے تھے جہاں استری کا دھڑ ہوتا ہے وہاں تانپورا بنایا گیا تھا کنٹھ کے باہر ایک ہتھوڑا لٹکا ہوا تھا میں نے پوچھا یہ کیا ہے وہ بولے یہ روشن آرا بیگم کا چتر ہے میں نے کہا اور وہ مہان سنگیت کار اس چتر کو دیکھنے کے بعد بھی جیوت ہے چندرے بولے اس چتر کو ابھی کیول اس کے پتی نے دیکھا ہے لیکن جب سے دیکھا ہے اس چتر کو ابھی کیول اس کے پتی نے دیکھا ہے لیکن جب سے دیکھا ہے جیب میں پستول ڈالے آرٹسٹ کو ڈھونڈ رہا ہے اور وہ آرٹسٹ کہاں ہے مسٹر چندرے وہ پاکستان بھاگ گیا چلو اچھا ہوا نہیں تو یہاں کسی نہ کسی کا خون ہو گیا ہوتا یعنی آرٹ کا یا آرٹسٹ کا پھر میں نے اس چتر کو دھیان پورک دیکھا کیونکہ روشن آرا بیگم کو میں کئی بار دیکھ چکا تھا کہیں سے کوئی تال میل دکھائی ہی نہ دیا آخر ہار کر میں نے کنٹ سے باہر نکلتے ہوئے ہتھوڑے کی طرف سنکیت کرتے ہوئے کہا اس کا کیا مطلب ہے وہ بولے اس کا مطلب یہ ہے کہ گائک کا ہر سر اپنے استھان پر ہتھوڑے کی طرح مضبوط ہے واہ واہ کیا پرتیکاتمکتا اتپن کی کی ہے میں نے پرشنسا اور پھر کر م م چندرے سے پوچھا یہ مسٹر گرفش گرامے نے کہاں شکشا پراپت کی ہے پیرس پیرس میں میں آٹھ ورش تک ایرانی چترکلا سیکھ کر آئے ہیں بہت خوب آگے چلیے آگے ایک کھڑکی آتی تھی کھڑکی میں سے استاد رگب علی خان کی آواز صاف گونج رہی تھی گھن گھن گرج گرج گھن گھن گرج کھڑکی کے آگے ایک بہت بڑے کینوس پر تین مچھلیوں کے چتر تھے ایک مچھلی سیدھی کھڑی تھی دوسری پہلی مچھلی کے پیٹ میں گھسی ہوئی تھی اور تیسری مچھلی دوسری کے پیٹ میں نظر آتی تھی چتر کے نیچے لکھا تھا برہمانڈ چترکار چترکار بگلول میں نے پوچھا یہ بگلول کون ہے چندرے نے کہا یہ بمبئی کے پرسدھ کلاکار ہیں یہ کیول مچھلیوں کے چتر بناتے ہیں وہ کیوں ایک بار ان کی پریمکا کو شارک مچھلی نے کھا لیا بس اسی دن سے یہ کیول مچھلیوں کے ہی چتر بناتے ہیں میں نے کہا مگر اس چتر میں ان کی پریمکا تو کہیں نہیں دکھائی دیتی دھیان سے دیکھیے وہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں ہر چتر میں ان کی پریمکا اوشیہ ہوتی ہے کبھی وہ مچھلی کے پیٹ میں ہوتی ہے کبھی اس کی آنکھوں میں کبھی اس کے پیروں میں کہیں نہ کہیں اوشی ہوتی ہے یہ ان کی آرٹ کا کمال ہے مگر میں نے اور بھی دھیان سے اس چتر کی اور دیکھا اور کہا مجھے تو وہ اس چتر میں کہیں بھی نظر نہیں آتی چندرے نے پھر اس چتر کی اور دھیان سے دیکھا آخر نراش سا ہو کر بولا معلوم ہوتا ہے پچ چکی ہے بڑی سکمار پریمکا تھی کب تک مچھلی کے پیٹ میں رہتی اور وہ بھی شارک مچھلی کے پیٹ میں بیچاری پچ پچا گئی آہ ماں ماں چندرے نے رومال سے اپنی آنکھ کے ایک کونے کا آنسو پہنچا اس چتر پر بھی پرسکار کا کارڈ لٹک رہا ہے میں نے چندرے کو دکھاتے ہوئے کہا مگر کیجیے ان مچھلیوں سے اچھی مچھلیاں تو ہمارے بارہ بنکی میں چار وش کا بچہ بنا لیتا ہے پھر اسے ہی کیوں پورسکار دیا گیا جبکہ اس میں سے پریمیکا بھی غائب ہے چندرے نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا معلوم نہیں یہاں تو میں بھی آپ سے سہمت ہوں مگر بات واسطو میں یہ ہوئی کہ جب پردرشنی کے جج نرکشن کرتے ہوئے اس پر پہنچے تھے تو لنچ کا سمے بھوک لگ رہی تھی ایک یہ چتر سامنے آ گیا چتر کیا آ گیا مانو مچھلیوں کی پلیٹ سامنے آ گئی میں نے بڑھاوا دیتے ہوئے کہا میں نے بڑھاوا دیتے ہوئے کہا جی ہاں اور انہوں نے شاید اپنی بھوک سے بےش ہو کر اس چتر کو پانچ سو کا پرسکار دے دیا چندرے نے بڑی اداسینتا سے کہا چلیے آگے چلیے بڑے لوگوں سے بھول ہو جاتی ہے میں آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ ایک ایک میرے کانوں میں آواز آئی آپ کہاں جا رہے ہو اور پھر اسی کھڑ کسی نے ایک مضبوط رسی میرے گردن میں ڈال دی میں مڑ کر روش پرکٹ ہی کرنے والا تھا کہ دیکھا مس روپوتی ہیں رسی کو میری گردن میں ڈال کر اور پھر دھیرے دھیرے اپنی اور کھینچتے ہوئے بولی بڑی مشکل سے قابو میں آئے ہو اب سیدھے سیدھے گھر چلو میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ادھر دوسری اور کسی ویکتی نے بھی میری گردن میں رسی ڈال دی اور مجھے اپنی اور کھینچتے ہوئے بولا اس کے پاس کہاں جاؤ گے تم تو میرے گدھے ہو میں نے مڑ کر دیکھا دوسری رسی کملا کی تھی وہ مجھے اپنی اور گھسیٹ رہی تھی روپوتی کی اور اور کملا کی اور روپوتی بولی چھنال چھوڑ دے اسے یہ میرا گدھا ہے کملا بولی ارے ہٹ کم بخت دیکھتی نہیں یہ تو میرا گدھا ہے دونوں لڑکیاں زور لگا کر مجھے اپنی اپنی گھسیٹتے گھسیٹنے لگی میں دلتیاں جھاڑنے لگا اپنے آپ کو چھڑانے کا پریتن کرنے لگا اس میں میں بہت سے چتر ماڈرن آرٹ کی کلاکرتیاں دیواروں سے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گرنے لگیں کینوس میری دلتیوں سے بیچ میں سے پھٹ گئے ایک کینوس دوسرے پر جا گرا ایک مجھے مچھلیوں کے پیٹ میں روشن آرا بیگم نظر آئی اور اس کے کنٹھ کا ہتھوڑا بار بار گردن پر پڑنے لگا میں نے چیخ چیخ کر پوری پردرشنی سر پہ اٹھا لی اتنی دیر میں ہی پولیس کے بہت سے سپاہی بھیتر آ گئے سیٹھ منسوخ لال بھی کہیں سے ہانفتے ہانفتے آ گئے سنوگ سے اس سمئے روپوتی اور کملا دونوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور آپس میں گتھم گتھا ہو گئی تھیں اور ایک دوسرے کے بال نوچ نوچ کر ایک دوسرے کے آشکوں کو گالیاں دے رہی تھیں اس لڑائی میں مجھے کم سے کم ان دو درجن عاشقوں کا نام پتا چلا سیٹھ منسوخ لال نے بھیتر آتے ہی پہلے تو میری رسی اپنے قابو میں کی اور دو پولیس والوں کو دائیں بائیں رکھا پھر دوسرے پولیس والوں کی سہایتا سے اس نے روپوتی اور کملا کو پکڑ سے چھڑایا جو اس سمے تک اس کے بال کھسوٹ کر اسے نیچے گرا کر اس کی چھاتی پر چڑھ بیٹھی تھی بڑی مشکل سے اس نے ان دونوں کو الگ کیا اور مس کملا کو جو کہ اب بری طرح سے رو رہی تھی ایک بیوک میں بٹھا کر اس کے گھر پہنچایا گیا اس کے بعد مس روپوتی اور سیٹ منسوخ لال مجھے رسی سے پکڑے پکڑے پولیس والوں کی رکشا میں اپنے گھر کو لے چلے لایا جانا گدھے کا واپس سیٹ منسوخ لال کی کوٹھی پر اور لڑائی کرنا مس روپوتی کا اس سے اور پرکٹ ہونا گپت بھیدوں کا گھر لے جا کر کر سیٹھ لال اور اس اس کی سپوتری نے مجھے ایک کمرے میں بند دیا سمے رات ہو چکی تھی سڑک پر کہیں کہیں گھوڑے تانگوں میں جتے ہوئے جا رہے تھے ایک بیل کاغذوں سے کاغذوں سے بھری چھکڑا گاڑی کو کھینچے ہوئے لے جا رہا تھا دو کتے جنجیروں میں بندھے ہوئے ایک لڑکے کے ساتھ چلے جا رہے تھے میں سوچنے لگا پشوؤں کا بھی آخر سیٹھ منسوخ لال نے بہت سمجھایا بہت سمجھایا اس نے کہا تم اپنے ہونے والے پتی کے ساتھ ایسا ویوہار نہیں کر سکتی کم سے کم وواہ سے پہلے تو بالکل نہیں میں نے سیٹھ کا پکش لیتے ہوئے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں عام طور پر پٹائی وواہ کے بعد شروع ہوتی ہے تم یہ وواہ سے پہلے شروع کر دو گی تو جیون اجیرن ہو جائے گا تم چپ رہو جی روپوتی نے سے گھماتے ہوئے کہا سیٹھ لال نے اس کے ہاتھ سے چھین لی روپوتی بینت کے بجائے ہاتھ گھماتے ہوئے بولی اچھا یہ بتاؤ کیا تم سچ مچ اس کمبخت کتیا پر عاشق ہو کون ہے وہ میں آپ کا سنکیت نہیں سمجھا وہی کملا کملا ہاں ہاں وہی چھنال کملا روپوتی بڑی گھرنا کے ساتھ بولی کمبخت استری ہے یا مربے کا چھبا جب دیکھو دو چار کی طرح اس سے چپٹے رہتے ہیں کملا ہے تو بہت سندر میں نے اس کی ہاں ہاں میں میں ملائی وہاں پرتیوگتا ایک بار تو میرے من میں یہ بات آئی بھی تھی کہ میں اسے سندرتا کی رانی کی اپادھی دے دوں تو دے دی ہوتی روپوتی نے اور کرودھ میں کہا پتا جی لانا میرا بینت کدھر رکھ دیا آپ نے میں نے جلدی کہا لیکن مجھے اس سے پریم نہیں ہے میں میں تو اصل گدھا ہوں میں استری سے پریم کر بھی کیسے سکتا ہوں لال بولے بھائی آج کل ایک گدھا بھی پریم کر سکتا ہے ورن آج کل کسی سمجھدار آدمی کو پریم کرنے کا وچار تک نہیں آ سکتا دیکھو تو چیزیں کتنی سستی ہو رہی ہیں گیہوں کا بھاؤ گر گیا ہے کالی مرچ کا بھاؤ گر گیا ہے ابھی ابھی اسٹاک ایکسچینج پر میں نے اس مندے پر دس لاکھ روپے پھر کھو دیے اس بھیانک مندی کے دنوں میں کون بھلا مانس پریم کرے گا سوائے گدھے کے میں نے کہا سمبھو ہے سمبھو ہے اسٹاک ایکسچینج پر کچھ چیزیں سستی ہو گئی ہوں مگر گھاس تو بہت مہنگی ہے میری طرح لاکھوں کروڑوں گدھے پرتی دن اس طرح کی گھاس کی مہنگائی کا رونا روتے ہیں میں اور کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اتنے میں سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ایک نوکر بھیتر آ کر بولا سیٹ جی آپ کا ٹیلی فون سیٹ جی بھاگے بھاگے ٹیلی فون پر سمبھوتہ اسٹاک ایکسچینج سے اپنے بھاگیہ کا نیا بھاؤ معلوم کرنے گئے اب کمرے میں میں اور روپوتی اکیلے رہ گئی روپوتی نے پوچھا سچ سچ بتاؤ سچ سچ بتاؤ تمہیں کملا بہت اچھی لگتی ہے نا ہاں اس میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں اس کی آواز میں میں دکھ تھا نے کہا جو سچ پوچھو تو تم دونوں میں ہی کیا ہے روپوتی ڈارلنگ اس دن میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم کبھی کبھی میرے ساتھ سیر کو جا سکتے ہو مگر میری پیٹ پر تو جین کسی ہوگی مجھے یاد ہے میں نے اس سے کہا وہ میرے اور بھی نکٹ آ گئی بولی تم ہر روز میرے ساتھ سیر کو جا سکتے ہو اور میں تمہاری پیٹ پر جین بھی نہیں کسوں گی اور دیکھو تمہاری رسی میں سوئم اپنے ہاتھ میں رکھوں گی سائز کو نہیں دوں گی وہ تو ہر پتنی اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے پتی کی رسی روپوتی نے اپنی باہیں میری گردن میں ڈال دی بولی اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ سال میں دو بار تم میرے ڈرائنگ روم میں آ کر میرے ساتھ ایک ٹیبل پر کھانا بھی کھا سکتے ہو اچھا وہ دن دو اچھا وہ کون سے دو دن ہوں گے ایک تو تمہارا جنم دن روپوتی بولی تمہارا جنم دن کب ہوتا ہے ہوتا ہی نہیں مس روپوتی میں نے جھلا کر کہا کہیں گدھوں اور سادھارن ویکتیوں کا جنم دن بھی منایا جاتا ہے جنم دن اور اس پرکار کی انیہ باتیں بڑے بڑے لوگوں تک ہی سیمت ہے اچھا خیر چلیے ایک تو میرے جنم دن پر آپ ڈرائنگ روم میں میرے ساتھ کھانا کھائیں گی دوسرا شبھ دن کون سا ہوگا جس دن ہم اپنے وواہ کی ورشگانٹھ منایا کریں گے مس روپوتی نے فلم ایکٹریسوں کی طرح لجا کر کہا اور میرے کان پر ایک چمبن دیا پھر دھیرے سے اس نے ایک کاغذ میری اور بڑھا دیا یہ کیا ہے میں نے پوچھا کانٹریکٹ وواہ کا کانٹریکٹ نہیں پیارے یہ تمہاری اور پتا جی کی بزنس پارٹنرشپ کا کانٹریکٹ ہے کون سے بزنس کا وہی ڈارلنگ روپوتی میرے گلے سے اپنا گال لگاتے ہوئے بولی وہی جس کے لیے کملا تمہیں رسی سے کھینچ کر اپنے گھر لے جا رہی تھی لو اب جلدی سے ہستاکشر کر دو نا میرے پیارے ڈنکی منکی میں نے کہا ذرا اپنے گال پرے ہٹا لو مجھے گدگدی ہوتی ہے کشن بھر کے لیے روپوتی کی آنکھوں میں میں نے کرود کی جھلک دیکھی جو دوسرے کھن میں غائب تھی بڑی مشکل سے یا جانے کس طرح سے اس نے اپنے کرود اور گھنا کو مجھ سے چھپا لیا وہ ابھی بھی اسی طرح سے میرے گلے لگی کہنے لگی جلدی سے اس پر ہستاکشر کر دو نا کیا تم میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے دھبڑو میں نے کہا میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں تمہیں پیٹھ پر بٹھا کر سواری لے جا سواری کی طرح بٹھا کر بارہ بنکی تک لے جا سکتا ہوں تمہاری نئی کوٹھی کے لیے اینٹیں ڈھو سکتا ہوں تمہاری کھڑکی کے نیچے کھڑا ہو کر رات رات بھر گانا سنا سکتا ہوں لیکن اس کاغذ پر ہستاکشر نہیں کر سکتا کیوں میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اتنے میں دروازہ کھلا اور سیٹھ منسوخ لال پسینے میں تر ہانفتے ہانفتے بھیتر آئے آتے ہی روپوتی سے بولے گزب ہو گیا گزب ہو گیا چیزیں اور سستی ہو گئیں چاول کا بھاؤ دو آنے من گر گیا کپڑا ایک آنا گز سستا ہو گیا سیمنٹ پر سے سرکاری کنٹرول اٹھ گیا سیمنٹ ایک دم چار آنے پاؤنڈ نیچے گرا ایک دم سستا پھر ایک دم رو کر بولے ہے بھگوان اب کیا ہوگا میرا تو میں نے آشچر سے کہا چاول آپ ابھی اس کاغذ پر ہستاکشر کیے دیتے ہیں پھر اس پچیس کروڑ کے ٹھیکے سے آپ کا پورا نقصان پورا ہو جائے گا پھر وہ میری طرف مڑ کر بولی جلدی سے ہستاکشر کرو جی دیکھتے نہیں ہو تمہارے سسر رو رہے ہیں ہستاکشر تو میں ابھی کر دیتا ہوں میں نے ووش ہو کر کہا لیکن وہ پچیس کروڑ کا ٹھیکہ کدھر ہے کیا مطلب سیٹھ منسوخ لال چونک کر بولے تم اس دن سوئم ہی تو کہہ رہے تھے کہ پردھان منتری سے بات چیت کرتے ہوئے پچیس کروڑ کے ٹھیکے مگر مگر میں نے جلدی سے بات کاٹ کر کہا مگر آپ نے میری پوری بات سنی کہاں تھی بات میرے ٹھیکے کی نہیں ہو رہی تھی برما شیل اور آئل ریفائنری کے پچیس کروڑ کے پروجیکٹ کی تھی باپ رے میں تو بالکل لٹ گیا سیٹھ نے زور زور سے اپنا سر پیٹ لیا پچیس کروڑ کا ٹھیکہ بھی ہاتھ سے گیا ارے لوگوں اس کے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا اس کمبخت گدھے کو اپنے گھر پر رکھا ایک طرح سے اسے گھر جمائی بنایا اسے میونسپل کمیٹی سے مان پتر دلایا پتروں میں اس کے فوٹو نکلوائے جلوس ہار سگندھت گھاس ہائے رام میں تو بالکل مارا گیا لٹ گیا میں تو ٹھیکہ نہیں تھا روپوتی کی آنکھوں سے چنگاریاں سے نکلنے لگی پھر تو ہمارے گھر میں کیا کر رہا ہے میں نے کہا سنبھل کر بات کرو میں تمہارا ہونے والا پتی ہوں کمینے گدھے مگر میں تو تمہارا دھبڑو ہوں تمہارا ڈارلنگ حرام زادے روپ وتی نے بینت اٹھا کر اور سیٹ جی نے ڈنڈا میرا سواگت کرنے کے لیے چلے ہی تھے کہ ایک نوکر کہیں سے موٹا سا بانس لے آیا میں نے ادھر ادھر بہت دیکھا لیکن جب سب دروازے بند تھے اور چاروں اور دیواروں میں کوئی کھڑکی نہیں تھی اس لیے اسٹاپ پریس بولنے والا گدھا کل رات بے طرح گھائل ہو گیا اس کی بہت سی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں ٹانگوں پر بھی سخت چوٹوں کے نشان ہیں حملہ کرنے والوں کا پتہ اب تک نہیں چل سکا پولیس اسے گھسیٹ کر پشوؤں کے چکتسالے میں لے گئی ڈاکٹر کی رائے میں اس کی حالت خطرناک بتائی جاتی ہے سمبھو ہے اس مار کے کارن وہ جیوت نہ رہ سکے جو بھی ہو چکتسا کی جا رہی ہے پڑھنے والے اس کے لیے پرارتھنا کریں سمبھو ہے کبھی وہ اچھا ہو جائے اور پھر کبھی آپ کی سیوا میں اپستھت ہو سکے